دنوں سے ہم نے ایم پی جی کا سفر کیا وہاں بیانات ہوتے گئے آواز بالکل بیٹھی ہوئی ہے جی تو چاہتا تھا آج شام میں جگواڑ آنے سے منع کروں لیکن چونکہ انتظام بہت ہو جاتا ہے اس لیے آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں آپ سے معافی چاہتے ہوئے ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ اپنی اپنی کرسی کو لے کر آگے آ جائیں اور یہ درمیان میں جو جگہ ہے بالکل ختم کر دیں چٹائی کو اٹھا دیں چٹائی کی اب ضرورت ہی نہیں ہے بالکل اطمینان سے سکون سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے دعا پر آمین کہیں کہ جیسے اللہ نے ہم کو یہاں جمع کیا اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے میرے پیارو ہمیں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا اس لیے کہ آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی صرف تین کام کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ ایسے آہستہ سے نہیں بلند آواز سے بولو نا میری آواز بیٹھی آپ لوگوں کی تو نہیں بیٹھی ہے نا ہاں، تین کام کرنا ہے سب سے پہلا کام اللہ کا ذکر کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ میری زبان پر اللہ یہ پورا مجمع آپ سب بھی ساتھ میں کہیں آپ سب کی زبان پر بھی بلند آواز سے آپ سب کی زبان پر بھی اللہ یہ اللہ کا ذکر یہ اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے میرے پیاروں اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتے والا ذکر اللہ اکبر اللہ فرماتے میرا ذکر بہت بڑی نعمت ہے اور یہ اللہ انہی کو نصیب کرتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا باقی اللہ جسے محبت نہیں کرتا اللہ اس کی ناپاک زبان پر اپنے پاک نام کو آنے بھی نہیں دیتا اس لیے میرے دوستوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم ذکر کرے کریں گے ان شاء اللہ اور میرے یہ جوان جوان بیٹھے ایک بات بتا دوں یہاں بہت سے علماء کرام اس کے چہرے سے پتا چلتا ہے کہ بہت سارے علماء کرام طلبہ طلبا اور یہاں پر بھی بہت سے علماء کرام بیٹھے ایک بات بالکل صحیح بتا دوں مولانا نے جو میرا تعارف کروایا خیر یہ ان کا حسن زن ہے اللہ حسن زن کو یقین پر بدل دے اس کی دعا کرے باقی ایک بات بتا دو مجھے تو صرف جگواڑ کے جوانوں سے بات کرنا باقی علماء اور طلبہ سے بات نہیں کرنا علماء سے تو اس لیے بات نہیں کرنا کہ علم ہو عمل ہو پرہیزگاری ہو تقوا ہو یہ سب مجھ سے بہت آگے ہیں اور یہ طلبہ کرام تو ماشاءاللہ اپنے اساتذہ کی باتیں سنتے رہتے ہیں اس لیے علماء سے بھی باتیں نہیں کرنا طلباء سے بھی باتیں نہیں کرنا مجھے تو جوگواڑ کا جو کریم ہے نا اس سے بات کرنا ہے جوگواڑ کا کریم سمجھتے ہو نا کون یہ جوان جوان جو ماشاءاللہ بیٹھے ہیں ہاں، ناراض تو نہیں نا آپ لوگ ارے جوانوں سے پوچھ رہا علماء سے نہیں پوچھ رہا آپ لوگ ناراض تو نہیں نا ایسے میں نے دیکھا جب میں یہاں آ رہا تھا نا مولانا سارے جوان پیچھے کھڑے ہیں ہاں یہاں میں نے دیکھا تو سب بچارے علماء کرام اور بیچارے بڑے بوڑھے حضرات بیٹھے ہمارے جوان کیوں پیچھے بیٹھتے آخر بیان میں تقریر میں اچھا استقبال میں کر دے تو مولانا تو بہت اچھا خیال کرتے آپ کا ماشاء اللہ خیر میرے پیاروں ہم اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ ارے بولو نا سب کریں گے انشاءاللہ ہاں ذکر ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آج آج آپ نے شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ایک چیپٹر فضائل ذکر اور ذکر کے اللہ اکبر قبیلہ اتنے فضائل بیان کیے میں صرف آپ کے سامنے ذکر کے چار فضائل بیان کروں گا کتنے ارے بولو نا ساتھ میں بولو نا ہاں میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ساتھ میں بولے بیان ویان تقریر وقریر نہیں سبق ہے مجھے بھی یاد کرنا ہے آپ کو بھی یاد کرنا اور ابھی حالات بھی ایسے کہ کچھ قربانی پر باتیں کریں گے کریں گے نا انشاءاللہ کچھ حج پر باتیں کریں گے انشاءاللہ کچھ سیرت مصطفیٰ پر باتیں کریں گے تھوڑی تھوڑی باتیں کریں گے اور یہ ایک سبق ہوگا جو مجھے بھی یاد کرنا آپ کو بھی یاد کرنا اور اگر یہ سبق پکا ہوگا تو اللہ کی قسم جیسے جگواڑ کے پنڈال میں اللہ نے ہمیں بٹھایا اللہ ہمیں جنت الفردوس کے پنڈال میں بھی بٹھائے گا ان ہاں تو بھائی سب ذکر کریں گے نا ان میری زبان پر اللہ آپ جتنے بیٹھے ساتھ میں کہو آپ سب کی زبان پر بھی کریں گے ذکر کریں گے میں ذکر کتنے فضائل آپ کو بتا رہا ہوں نہیں اچھا بولے لاب سے بڑھو کتنے یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کو یاد کر لو کریں گے ان شاء اللہ ارے بولو نا ذکر کے فضائی یاد کریں گے انشاءاللہ ان شاء اللہ اس لیے کہ جب فضیلت معلوم ہوتی ہے تو ذکر کرنے میں بہت مزہ آتا ہے ہاں میرے دوستوں اگر کوئی ایسا کہ چلو امتحان دینا ہے اتنا ذوق شوق نہیں ہوگا لیکن کہیں امتحان دے دے پہلے نمبر پر آئے گا تو پانچ ہزار روپیہ انعام ملے گا تو بتاؤ امتحان میں محنت کرنے میں بھی مزہ آئے گا اس لیے کہ آگے مجھے پانچ ہزار روپیہ ملنے والا تو میرے دوستوں ہم بھی ذکر کریں لیکن اس سے پہلے سوچے اللہ کیا دینے والا تو ذکر کے فضائل بہت ہے بولو ذکر کے فضائل بہت ہے لیکن میں صرف کتنے بتا رہا ہوں آپ کو چار اچھا، بھائی سنیں گے سب سنیں گے انشاء اللہ ابھی بتاؤ ساتھ میں ذکر کریں گے نا ان شاء اللہ یہ ذکر کے چار فضائل ہیں مسلم شریف میں حدیث کی کتاب ہے کیا نام مسلم شریف اور اس کے بیان کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ راوی کون ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اور یہ چار فضائل ایسے میرے پیاروں اگر ذکر کی یہ چار فضائل ہوتے تو بھی ذکر کرنا بہت آسان ہو جاتا سب سے پہلی فضیلت پورا مجمع ساتھ میں کہے گا سبحان اللہ یہ آہستہ سے بہت آہستہ سے بول رہا میں آپ لوگ بیوی سے ڈرتے ہوں آپ بھی سوچ لو گے مولانا نے کیسا پوچھا لیکن میں ایسا ہی پوچھتا ہوں بھائی بیوی سے ڈرتے تو نہیں ہونا بھائی ہوتا ہے آدمی گھر میں چپ چپ رہتا تو باہر بھی چپ رہتا اور میری تو آواز بیٹھی ہوئی بھائی اس کا مطلب میں تو بہت زیادہ ڈرتا ہوں لیکن آپ ایسے تو نہیں نا ذکر کے کتنے فضائی ایک ایک فضیلت پر سبحان اللہ کہو گے انشاءاللہ شاء اللہ بولو کہو گے نا انشاءاللہ دیکھو ہاں، ہم ذکر کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ لیکن یہ پہلے چاروں فضیلتوں کو جمع کرے تاکہ پھر ذکر کرے تو یہ دعا بھی کرتے جائے کہ اللہ چاروں فضیلتیں ہمیں عطا کرتا جا اور انشاءاللہ اللہ عطا کرے گا بولو انشاءاللہ اللہ خطا کرے گا سب سے پہلے ذکر کی فضیلت ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے فرمایا میرے امتی ذکر کرتا جا کہو ساتھ میں کہو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی ذکر کرتا جا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والا تو ذکر کرتا جائے گا اللہ کے فرشتے تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے جائیں گے بولو بولو سبحان اللہ یعنی جتنی دیر ہم ذکر کریں گے اتنی دیر فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو بتاؤ بھائی ہم جتنی دیر بھی ذکر کریں سب ڈیوٹی پر ارے فرشتے ہماری ڈیوٹی پر بھائی کریں گے نا ذکر ان شاء اللہ ہاں اب دوسری فضیلت سب کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو سبحان ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے فرمایا اللہ کا ذکر کرتا جا اللہ کا ذکر کرتا جا تو اللہ اللہ کرتا جائے گا اللہ تیرے سر سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت تجھ پر نچھاور کرتا جائے گا اللہ سر سے لے کر پاؤں تک رحمت رحمت رحمت کہو سبحان اللہ کتنے ذکر کے فائدے ہو گئے ساتھ میں بولو نا کتنے ہو گئے تو تیسرا ہمارے آقا کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرتا جا اللہ کا ذکر کرتا جا اللہ کا ذکر کرتا جا اللہ تیرے دل میں وہ چین اور سکون عطا کرے گا جو چین اور سکون کسی دنیا کے خزانے میں نصیب نہیں ہوگا اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب آدمی ذکر کرتا جاتا اللہ دل میں چین چین سکون اطمینان کتنے فائدے ہو گئے ارے بولو نا کتنے فائدے ہوئے تھے یاد رہیں گے انشاءاللہ ان شاء اللہ فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے کہو ان شاء اللہ ارے ہم ذکر کریں گے اللہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت ہم پر نچھاور کرے گا ارے ہم ذکر کریں گے اللہ ہمارے دل میں چین سکون اطمینان عطا کرے گا اور چوتھی فضیلت تو اتنی پیاری جو قرآن میں بھی اور ہمارے نبی نے بھی فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکر احم اللہ فی من آئندہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے پیار سے فرمایا آپ سبحان اللہ کہو گے نا ان شاء اللہ کہیں میں نالائک بھی اس کا ایک ترجمہ کروں گا بھائی کہیں گے نا سبحان اللہ کہیں گے نا انشاءاللہ کیا فرمایا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ کرتا جا بولو کیا کرتا جا ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ کرتا جا تو زمین پر اللہ اللہ کرتا رہے گا آسمانوں پر اللہ تیرا نام لیتا رہے گا بولو بولو سبحان اللہ ہمارے نبی نے فرمایا تو زمین پر اللہ اللہ کرتا رہے گا آسمانوں پر اللہ تیرا نام لیتا رہے گا تو فرش پر اللہ اللہ کرتا رہے گا عرش پر اللہ تیرا نام لیتا رہے گا تو گنہ کے بیچ میں اللہ اللہ کرتا رہے گا اللہ معصوموں کے بیچ میں تیرا نام لیتا رہے گا اور ایک آیت کریم اگر یاد ہو تو پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑے بہت پیاری آیت ہے سورہ بقرہ کی پارہ نمبر دو رکو نمبر دو کی آخری آیت ہے بھائی پارا نمبر دو رکو نمبر دو کی ہم ماشاء اللہ بہت سارے بیٹھے آپ کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھو خلا نے کیا فرمایا ترجمہ ترجمہ ہاں، بہت پیارا ترجمہ اللہ کیا فرماتے فد قرونی یعنی اللہ ہم کو حکم دیتے کہ میرا بندہ ذکر کر میرا بندہ مجھے یاد کر اب اللہ کو کہتے ہیں اللہ میں تو بہت کمزور ہوں ارے بولو ہے نا کمزور ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے معلوم ہے میرا بندہ بے شک تو کمزور ہے تو ایمان میں کمزور تو اعمال میں کمزور تو عبادت میں کمزور تو نماز میں کمزور لیکن اللہ فرماتے میرے کمزور بندے آج اپنی طاقت کے مطابق مجھے یاد کر لے میں اپنی قدرت کے مطابق تجھے یاد کرتا رہوں گا میرے دوستوں کریں گے بھائی بولو کریں گے ان ہم اپنی طاقت کے مطابق کس کو یاد کریں ہماری طاقت کمزور ہے نا اس لیے ہم ٹیمپروری یاد کریں گے اللہ کہتا میں اپنی قدرت کے مطابق یاد کروں گا تو وہ پرماننٹ ہم کو یاد کرتا رہے گا تو چلو کون کون تیار ہے یہ چار فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہم ذکر کریں گے فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے کہو انشاءاللہ اللہ اللہ اپنی رحمت نشاور کرے گا کہو انشاءاللہ اللہ اللہ دل میں چین اور سکون عطا کرے گا کہو انشاءاللہ اللہ اور ہم زمین پر اللہ اللہ کریں گے اللہ آسمانوں پر آج ہم فقیروں کا نام لے گا تو میرے دوستوں سب تیار ہیں ان شاء اللہ بلند آواز آہستہ آہستہ نہیں میں بلند آواز سے میری زبان پر اللہ آپ سب کی زبان پر بھی ابھی بھی نہیں بھائی ایسا نہیں کہ تھوڑے آگے والے بولے پیچھے والے نہ بولے یہ کوئی جنازے کی نماز تھوڑی ہے کہ تھوڑے لوگ پڑھیں گے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا یہ ذکر کرنا اور دل کو صاف کرنا تو میرے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 عليه وسلم اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے میرے پیارے دوستو یہ ہم نے ذکر کیا کرانے والا کون لیکن ایک بات بتاؤ آپ کرو گے نا بات میں بھی کرو گے نا ایسا نہیں کہ ہم بیان میں آئے تقریر میں آئے آواز میں آئے اور ہم نے ذکر کیا اب کب کرو گے معلوم نہیں نہیں میرے دوستوں روز عادت بنا لو کریں گے ان کم سے کم ہمارے علماء نقش فرماتے ہیں کم سے کم اگر آدمی روز آنا دو سو مرتبہ اللہ اللہ اللہ اللہ ارے اور اس کے لیے ضرورت نہیں کہ آپ گھر میں جاؤ ارے گھر میں بیٹھ کے ذکر کر لے دکان میں بیٹھ کے ذکر کر لے اپنے کھیت میں بیٹھ کے ذکر کر لے ارے چلتے پھرتے ذکر کر لے خدا کے گھر میں ذکر کر لے اللہ تعالیٰ فرماتے کسی بھی حالت میں ذکر ذکر کر لے میں تیرے ذکر کو قبول کر لوں گا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے عقل مند کون بھائی سب سے زیادہ عقل والا کون آج اگر ہم جگواڑ کے بارے میں پوچھیں گے اتنے سارے لوگ بیٹھے کتنے مجمے میں مرد بیٹھے بچے بیٹھے عورتیں بیٹھی اب اس میں سب سے زیادہ عقل والا کون تو فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے اگر میں کسی کی طرف اشارہ کروں گا کہ ہمارے جگواڑ میں یہ بھائی بہت عقل والا تو دوسرا فوراً بولے گا ارے مولانا تم تو ابھی جگواڑ میں آئے اس سے بڑا باولا کوئی نہیں ہوگا نہیں صحیح ہے نا یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ عقل والا کون میں عقل والا کہ آپ عقل والے کہ جوگوڑ والا عقل والا کہ ہماری ماں بہن عقل والی ارے قرآن کریم سے ڈائریکٹ پوچھو قرآن کریم سے پوچھا عقل والا کون قرآن کریم نے کہا عقل والا وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا رہے بولو سبحان اللہ عقل والا کون ہے جو اللہ کا اور اللہ نے کیا فرمایا چوتھے پارے میں ماشاء اللہ آپ لوگ حافظ قرآن یہاں بیٹھے چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا لایا الباب الله قياما وقعودا جنوبهم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے عقل من وہ ہے جو اللہ کا پورا مجمع بولے نا عقل من وہ ہے جو اللہ کا اور اللہ نے کیا فرمایا قیامن کھڑے کھڑے مجھے یاد کر تو کوئی کہے گا اللہ کھڑے کھڑے یاد کیا پاؤں بہت دکھتا اللہ کہتے کودن بیٹھے بیٹھے یاد کر میں تو وہ ذکر بھی قبول کر لوں گا اور کوئی بیٹھے بیٹھے ذکر کرے اور کہے اللہ میری کمر بہت دکھتی تو اللہ نے کہا والا جنوبی لیتے لیتے یاد کر میں تو ہر حال میں تیرے ذکر کو قبول کر لوں گا تو بھائی سب ذکر کریں گے نہیں انشاءاللہ بھائی آپ لوگوں نے ابھی ذکر کیا اللہ تعالی ہم سب کو ذاکرین کی جماعت میں شمار فرمائے ایک کام ہو گیا میں نے شروع میں کہا تھا تین کام مجھے کرنا ہے دعا کرو آواز ساتھ دے اور تینوں کام تک پہنچ جائے اللہ ہمیں اصل مقصد تک پہنچا دے وہی ذکر کیا نا بعد میں بھی کریں گے ان کم سے کم روزانہ دو سو مرتبہ کون کون اس کے لیے تیار ہے اللہ اللہ کتنی مرتبہ دو سو مرتبہ کریں گے بھائی ہمارے جوان بھی کر سکتے نا ایسے اوٹے پر بیٹھے رہتے ہمارے جوان بیٹھتے نا اوٹا جتنا گرم ہوتا نا مسجد اتنی گرم نہیں ہوتی ہمارا جوان ہوتے پہ بیٹھے رہتا اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا اس سے اچھا بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ اللہ اللہ میں منع نہیں کرتا بیٹھ لیکن بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کر تاکہ تیرے اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے اللہ پورے گاؤں میں رحمت کی بارشیں برساتے رہے بھائی کریں گے نا ان شاء اللہ چلو ایک کام ہو گیا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ ذکر کے چاروں فضائل اور چاروں منافع اور چاروں فوائد اللہ ہم کو عطا فرمائے چلو اب دوسرا کام درود پاک پڑھیں گے کون کون میرا ساتھ دے گا ان شاء اللہ ماشاء اللہ آپ نے اللہ کا ذکر کیا بھائی سب درود پڑھیں گے نا ان شاء اللہ میری زبان پر محمد بولو میری زبان پر محمد اور یہ پورا مجمع کیا کہے گا صلی اللہ ہو کون کون درود پاک پڑھے ہاں، ذرا برابر اٹھائے محبت والے ماشاء اللہ جو محبت کرتے وہ ضرور پڑھیں گے ان شاء اللہ میری زبان پر محمد آپ کی زبان پر صلی اللہ ہو لیکن درود پاک کے بھی چار فائدے بتا دوں اس لیے ذکر کے کتنے فائدے آپ نے سنے چار اور چار درود پاک جیسے ہمارے مولانا نے بہت پیاری بات کہی لا الہ الا اللہ لازم ہے اور محمد الرسول اللہ ملزوم ہے جہاں لازم ہوگا وہاں ملزوم ہوگا جہاں ملزوم ہوگا وہاں لازم ہوگا جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں محمد کا نام ہوگا بولو جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں محمد کا نام تو ماشاء اللہ ہم نے ذکر کیا آپ سب ہم مل کے درود پاک پڑھے میری زبان پر محمد بولو میری زبان پر محمد آپ جتنے بیٹھے سب کی زبان پر صلی اللہ ہو ہمیں درود پاک کے کتنے فائدے بتاؤں آپ کو چار ذکر کے کتنے آپ نے سنے چار اور درود پاک کے کتنے فائدے ذرا بلند آواز سے بولنا کتنے ہاں اب سبحان اللہ کہتے جاؤ گے بولو کہو گے نا انشاءاللہ سب سے پہلا فائدہ سننا بہت پیاری بات ہمارے یہاں کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں کہو ہمارے یہاں کا تاج دار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان مجھ پر درود پڑتا جا درود پڑتا جا ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہم آپ پر درود پڑے تو کیا ملے گا ہمارے نبی نے فرمایا درود پڑنے والا مومن بن کے جیے گا مومن بن کے مرے گا موت کے وقت اللہ اسے کلمہ نصیب کر دے گا ارے بولو نا بھائی سبحان اللہ یہ تو پہلا فائدہ کل درود پڑھنے والا مومن بن کے جیے گا مومن بن کے مرے گا اور موت کے وقت اللہ اس کو کلمہ چلو دوسرا فائدہ سبحان اللہ کہہ دینا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑتا جا سلو آنے مجھ پر درود پڑتا جا صحابہ کرام رام نے پوچھا درود پڑھنے پر کیا ملے گا ہمارے نبی نے قسم کھا کر فرمایا درود پڑھنے والے درود پڑتا جا جہنم تو دور کی بات ہے جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا کتنے فائدے ہو گئے دو تیسرا فائدہ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمان ابن عوف کیا نام ہے حضرت عبد الرحمان ابن اور وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرا ہاتھ پکڑا مجھے کہا چلو حضرت عبد الرحمان کہتے میں چلا لیکن حضرت عبد ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں پیچھے رہ جا اور اللہ کے رسول ایسے تیز قدموں سے آگے آگے آگے آگے آگے بڑھے کہ حضرت عبد ابن عوف فرماتے اللہ کی قسم میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکا یعنی چلنے میں ہم ساتھ میں تھے لیکن حضرت عبد ابن عوف کہتے میرے نبی ایسے تیز قدموں سے چلے اس لیے کہ ہمارے نبی کی طاقت سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی مبارک طاقت نہیں ہوگی ہمارے نبی بہت آگے نکل گئے بہت آگے نکل گئے حضرت عبد ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے جب میرے نبی بہت آگے نکل گئے اور میں بہت پیچھے رہ گیا حضرت عبد الرحمٰن عثمان ابن عوف فرماتے میں چلتا گیا حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں چلتا گیا بہت دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول سجدے میں ہیں یعنی اللہ کے رسول آگے بڑھ گئے اور سجدے میں حضرت عبد الرحمان ابن عوف فرماتے اتنا لمبا سجدہ اتنا لمبا سجدہ کہ حضرت عبد الرحمان ابن عوف کہتے میں بیٹھ کے رونے لگا کہ کہیں میرے نبی کی روح تو نہیں نکل گئی کہیں میرے نبی اللہ کو پیارے تو نہیں ہو گئے حضرت عبد الرحمان ابن عوف فرماتے میں روتا گیا اور اللہ کے رسول سجدے میں سجدے میں اتنا لمبا سجدہ حضرت عبد الرحمان ابن عوف کہتے بڑی دیر کے بعد میرے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا حضرت عبد الرحمان ابن عوف کہتے ہیں اللہ کی قسم جب سجدے سے سر اٹھایا تو ایسا لگا جیسے اندھیری رات میں چودھویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا کہا اتنے پیار سے نبی نے چہرے انور کو اٹھایا حضرت عبد الرحمان ابن عوف کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کا چہرہ تو چمکتا دمکتا اتنی دیر تک آپ سجدے میں اور آپ کا چہرہ تو دیکھو کیسا نور ہے اللہ کے رسول نے فرمایا عبد الرحمان کیا کہوں کیا کہوں میں سجدے میں تھا اور اللہ نے مجھے آواز دے کر کہا اے محمد جو تجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا میں اس پر دس رحمتیں نازل کروں گا اور جو تجھ پر ایک مرتبہ سلام پڑے گا میں آسمانوں سے اسے سلام کرتا رہوں گا تو میرے دوستو درود پاک پڑھنے کا بہت ثواب ایک مرتبہ بولو بولو ساتھ میں بولو کوئی کتنی مرتبہ پڑھ لے ہوئے سننا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ ہمارے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ درود پڑھ لے جگوڑ والوں ساتھ میں کہنا ہمارے نبی نے فرمایا کتنی مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ درود پڑھ لے اللہ دس رحمتیں تجھ پر اتارے گا اللہ تیرے دس گناہوں کو معاف کرے گا اللہ تیرے دس درجات کو بلند کرے گا اللہ دس رحمتوں کے دروازے کھولے گا کتنے فائدے ہو گئے تین فائدے ہو گئے کتنے فائدے بتائیں آخری فائدہ بتا دو ارے تین فائدے سنے نا بھول گئے پہلا فائدہ کیا سنا جو درود پاک پڑے گا بولو بولو جو درود پاک پڑے گا مومن بن کے جیے گا مومن بن کے مرے گا موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا دوسرا فائدہ کیا سنا جو درود پاک پڑے گا جہنم تو دور کی بات جہنم کا دھواں بھی قریب نہیں آئے گا اور تیسرا فائدہ آپ نے کیا سنا جو ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ دس رحمتوں کے دروازے کھول دے گا کتنے فائدے ہو گئے تین چوتھا فائدہ بتاؤ بتاؤ کتنا کافی بتا دوں نا چوتھا فائدہ بتا دوں نا چوتھا فائدہ بہت بڑا ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو بہت بڑا فائدہ دیکھو سب سے بڑی نعمت کیا مانو دیکھو ہم سب بیٹھے کسی کو اللہ نے دیا کسی کو نہیں دیا کوئی امیر ہے کوئی غریب کسی کا بڑا گھر ہے کسی کا چھوٹا کسی کے پاس گاڑی ہے تو کسی کے پاس بیل گاڑی بھی نہیں ہے لیکن یہ یہ, یہ کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے کہ کون اچھا کون برا سب سے اچھا انسان وہ ہوگا اللہ کی قسم سب سے اچھا انسان وہ ہوگا کہ اللہ ایک مرتبہ کہہ دے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا معلوم نہیں وہ کون سا دن ہوگا جس دن اللہ یہ کہہ دے گا یہ میرے فرشتوں کو اللہ کہے گا یہ میرا بندہ ہے نا یہ میرا بندہ میں اس سے راضی ہو گیا اور اللہ کی قسم ایک بار پیدا کرنے والا راضی ہو گیا ہمیں کسی کی ضرورت نہیں بولو پھر ہمیں کسی کی قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں دسویں پارے میں دسویں پارے میں اللہ نے خود فرمایا میرا بندہ میں راضی ہو جاؤں سمجھ تو کامیاب ہو گیا اور اللہ کی قسم کامیاب ہو گیا ارے جس سے اللہ راضی ہوگا قیامت میں کون سوال پوچھے گا کوئی نہیں قبر میں کون پوچھے گا کوئی نہیں حشر نشر میں کون پوچھے گا کوئی نہیں بلکہ قیامت میں آئے گا اللہ کہے گا میں تو بہت پہلے راضی ہو گیا جا جنت میں چلا جا بھائی سب سے بڑی نعمت کون راضی ہو جائے پورا مجمع ساتھ میں گئے کون راضی ہو جائے اور اللہ نے کون سے پارے میں میں ساتھ بولو کون سے پارے میں دسویں پارے میں ماشاء اللہ بہت سارے حافظ قرآن بیٹھے ہیں یاد ہے نا قرآن ارے بولو نا موڑا مولانا بہت سو کو ہم نے رمضان یا حافظ دیکھا ہے ہاں رمضان میں اتنا ٹینشن میں ہوگا ہاں، رمضان میں جس کو چار رکعت پڑھانے کی ہوگی نا اس کو پوچھو یہ امام صاحب نے عشا میں کیا پڑھایا کہ میرے کو کیا معلوم امام صاحب نے کیا عشاء میں پڑھا میں تو میرا پڑھتا تھا میرے کو کیا پڑھانے کا بہت سارے رمضان حافظ ہوتے ہیں میرے دوستوں حافظ بننا بہت آسان ہے لیکن حافظ بن کے رہنا بہت مشکل ہے اس لیے میں یہاں تو ماشاء اللہ جامعہ سے ہم تو دعا کریں گے اللہ ہر بچے کو حافظ کامل بنائے حافظ کہا تو دسویں پارے میں بھائی ساتھ میں کو دسویں پارے میں اللہ نے کیا فرمایا اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو اللہ نے بہت پیار سے فرمایا الفوز العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے ساتھ میں کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے میں راضی ہو جاؤں سمجھ تو کامیاب ہو گیا بولو میں راضی ہو جاؤں تو تیرا بیڑا بولو بولو ساتھ میں بولو میں راضی ہو جاؤں تو تیرا بیڑا الفوز العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے میں راضی ہو جاؤ سمجھنے تو کامیاب ہو گیا میں ضرور کی چوتھی فضیلت آپ کو بتاؤں کتنی فضیلت آپ نے سنی تین چوتھی بتاؤں ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ہمارے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا اللہ کو راضی کرو اللہ کو راضی کرو اللہ کو راضی کرو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کو کیسے راضی کرے ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے بہت سی باتیں بتائی یہ کر لے اللہ راضی ہوگا ارے وہ کام کر لے اللہ راضی ہوگا ارے یہ کام کر لے اللہ راضی ہوگا اخیر میں ہمارے نبی نے فرمایا میرے امتی پیار اور محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھ لے اللہ کی قسم اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا بولو نا سبحان اللہ تو درود پاک کے کتنے فائدے ہو گئے چار نمبر ایک نمبر ایک مومن بن کے جیے گا مومن بن کے مرے گا موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا نمبر دو جہنم تو دور کی بات جہنم کا دھواں بھی قریب نہیں آئے گا نمبر تین ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ دس رحمتوں کے دروازے کھولے گا اور نمبر چار پیار محبت سے درود پڑھ لے اللہ راضی ہو جائے گا بولو اللہ اور آپ کو شروع میں بتا اللہ راضی ہو گیا تو ہم سب کا بیڑا لیکن اللہ راضی ہو جائے گا بولو بولو درود پڑیں گے تو اللہ یعنی پورا مجمع ساتھ میں بولے نا درود پڑیں گے تو اللہ لیکن ایک سوال ہوتا ہے اللہ راضی ہو جائے گا نہیں دو دن کے بعد پھر ناراض ہو گیا تو اس لیے دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے ہوتا نہیں ہوتا ابھی دیکھو یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے مولانا جگوار کا یہ سب میرے سے بہت راضی ہے کاری احمد علی کا بیان کاری احمد علی کا بیان لیکن کاری احمد علی جب کوئی ایسی بات بولے گا جو دل میں لگے گی تو کہے گا مولانا سب کو بلانے کا لیکن جوگوڑ میں یہ مولوی کو نہیں بلانے کا تو دو گھنٹہ پہلے تو میرے سے راضی ہو دو گھنٹے کے بعد ارے ہوتا کہ نہیں ارے بولو ایسا ہوتا ارے ہمارے بہت سارے دوست تھے بہت سارے دوست جو دور سے دیکھیں گے نا او صاحب السلام علیکم آپ کے بغیر تو میں رہ نہیں سکتا آپ کی محبت لیکن جب کبھی ایسی کوئی بات ہو گئی تو ہم سلام کرتے تو سلام کا جواب بھی نہیں دیتا ہوتا نہیں ہوتا کتنے ایسے ہوتے ہمارے گاؤں میں بھی کتنے ایسے ہوتے جو ہمارے ساتھ پچھلا مل جل کے رہتے میرا بھائی میرا بھائی میرا بھائی لیکن اس کے پاسپورٹ پہ ویزا لگ گئے اور چلا گیا یو کے اب آیا پانچ سال کے بعد تو اس نے کہا او oh, oh, میرا بھائی تو کہتا ہو آ رہی ہو میں نہیں پہچانا میں نہیں پہچانا آپ کو ارے ہوتا نہیں ہوتا بھائی یہ دنیا کا دستور ہے بھائی دنیا کا دستور ہے کوئی راضی اور دو دن کے بعد دنیا میں ہوتا ارے ہوتا ہی نہیں آپ کے جگاڑ میں نہیں ہوتا ارے بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا ارے نہیں ہوتا تو ایک بات بتاؤ ہماری بیوی بھی کبھی راضی اور کبھی ناراض مولانا غلط تو نہیں بول رہا نا ہاں؟ مولانا نے بہت زوردار تعریف کی ہے ہاں صحیح ہے بھائی یہ جتنے بیٹھے خالی منہ لٹکا کے مت بیٹھو ایسا نہیں کہ میری بیوی کبھی راضی کبھی ناراض مولانا کی بیوی کبھی راضی کبھی ناراض کا ہر جگہ کالا ارے ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ارے بڑے بوڑھے چچاؤں کو پوچھو داداؤں کو پوچھو دادی اما بھی ایسا کرتی ہے کبھی راضی اور کبھی ارے ہماری بیوی کبھی کبھی راضی ہوتی نا مولانا کبھی کبھی راضی ہوتی تو ایسا لگتا ہے موبائل پر فون آتا نا تو کسی آپ کے سر میں درد ہوتا تھا کہ آرام ہوا کہ نہیں ہوا آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا آپ نے دوا لی کہ نہیں لی آپ نے آپ اپنی طبیعت کا خیال رکھتے کہ نہیں رکھتے اور پھر کیا کہ معلوم میں تو کھانا نہیں کھائی جب تک آپ گھر پہ نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک آپ گھر پہ نہیں آئیں گے میں پانی نہیں پیوں گی جب تک آپ گھر پہ نہیں آئیں گے میرے چہرے پر ہنسی نہیں آئے گی تو کبھی کبھی ہم کو بھی لگتا ہے کہ میں گھر جاتا ہوں کہ جنت میں ہور کو ملنے جاتا <laughs> کبھی راضی اور کبھی آپ کی بیوی ناراض نہیں ہوتی ارے بولو نا کبھی یہ تو ناراض بولتے بھی ڈرتے ارے ہوتی نا ناراض ارے ناراض ہوتی اتنا تھوبڑا چڑھا کے ارے بیٹھتی کہ نہیں بیٹھتی اور معلوم نہیں مولانا نا عورتوں کو رونا بہت آتا ہے ہم لوگ مر جاتے تو آگ میں سے ایک آنسو کا قطرہ نکلتا اور ان کے تو ایسا لگتا کہ سر پہ اللہ نے ٹنکی رکھی ہے دھار دھار دھار دھار دھار ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا کبھی کبھی آپ گھر میں جاؤ جا کے السلام علیکم آپ سمجھے کہ میری بیوی بہت خوش ہوگی تو بیوی نے جواب نہیں دیا سمجھ گیا کہ میڈم کا موڈ خراب ہے قریب جا کے دھیرے سے ولیوم بھی کم ہو گیا السلام علیکم پھر بھی کوئی جواب نہیں ملا اے رونا شروع نہیں تو روتی ہے میں صبح میں کام پر گیا تب تو تو ہنستی تھی اچھی بات کرتی تھی ہم نے ساتھ میں ناشتہ کیا کھانا کھایا یہ یہ رونا کس بات کا تو کیا کہ میں رونا تو آتا ہی ہے روتے روتے گئے یہ اللہ اللہ پچیس سال سے یہ گھر میں ہو ایک دن بھی میں نے سکھ کا نہیں دیکھا یہ تیری ماں مرتی بھی نہیں اور میرے کو چین سے جینے بھی نہیں دیتی ارے بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا حالانکہ پچیس ہاں بلا تکلف کہہ گیا ہاں، پچیس سال سے گھر میں ایک دن بھی میں نے سکھ کا نہیں دیکھا حالانکہ چالیس کلو کی آئی تھی اسی کلو کی ہو گئی کھڑے ہوئے تو بیٹھے نہیں بیٹھے تو کھڑے نہیں ہوئے تو پھر یہ ایک دن ہی سکھ کا کیسا تھا وہ خیر میرے دوستوں سوال ابھی بھی اپنی جگہ پر کہ ہم درود پڑھیں گے تو اللہ کیا ہوگا بولو ساتھ میں بولو کیا ہوگا لیکن پھر ڈاؤٹ آتا ہے اللہ تو راضی ہو جائے گا ہم درود پڑھیں گے اللہ تو راضی ہوگا پھر دو دن کے بعد پھر کیا کرے اللہ اللہ پھر کیا کرے کہ یا تو ایسا یہ دوست ایک دن راضی اور ایک دن ناراض بیوی ایک دن راضی اور ایک دن ناراض ہمارا بیٹا ایک دن راضی اور ایک دن ناراض ہماری بیٹی ایک دن ہم سے راضی اور ایک دن ناراض تو اللہ اگر ہم درود پڑھیں گے تو راضی ہو جائے گا دو دن کے بعد پھر ناراض ہوگا تو کیا کرے میرے دوستو سب کہہ دو سبحان اللہ ہمارے نبی کی حدیث سنو کیا فرمایا کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے فرمایا میرے امتی مجھ پر درود پڑھ لے ساتھ میں کہنا ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نے فرمایا میرے امتی مجھ پر درود پڑھ لے ہمارے نبی نے فرمایا محبت اور پیار کے ساتھ مجھ پر درود پڑھ لے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ راضی ہوگا ایسا راضی ہوگا لا ابدا اللہ ایسا راضی ہوگا کہ قیامت تک پھر تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوگا بہت بڑا فرق ہو گیا دنیا والا کبھی راضی کبھی ناراض لیکن درود پاک میں وہ پاور ہے پروردگار ایسا راضی ہوتا کہ پھر کبھی ناراض کتنا اطمینان ہو گیا ہو گیا نا اطمینان ہو گیا نا تو بھائی پڑھیں گے درود پاک پڑھیں گے ان شاء میں نے بولو پڑھیں گے درود پاک لیکن میں ابھی نہیں پڑھاؤں گا درود پاک آخر میں پڑھیں گے ان پڑھیں گے نا درود پاک یاد دلا نا مجھے آخر میں یاد دلاؤ گے نا ارے بولو نا یاد دلاؤ گے نا اب آپ سوچتے ہوں گے مولانا ابھی پڑھا دینا آخر میں بھائی ذکر تو کروایا نا لا الہ الا اللہ ارے بولو نا لا الہ اللہ اللہ اور ہو ہاں تو ابھی درود پاک آخر میں کیوں میں درود پاک آخر میں اس لیے لے جاتا ہوں میرے دوستوں کہ یہاں بہت سارے چہروں کو دیکھنے کے بعد درود پاک کو آخر میں اس لیے لے جاتا ہوں کہ درود پاک پڑھنے والا دو طرح کا ہوتا ہے بولو کتنا ہوتا ہے ہمارے جغر میں بھی درود سب پڑھیں گے سب مسلمان سب انسان سب زبان سے پڑھیں گے اور درود پڑھنے کا طریقہ بھی ایک ہی ہوگا لیکن دو ہے بولو درود پڑھنے والے کتنے ہیں ایک وہ ہے ایک کون ہے معلوم ہے درود پاک پڑھنے والا کون ہے حدیث سے پاک میں لکھا ان ملا اکتن سیاحین حدیث سے پاک میں لکھا ایک آدمی درود پڑھتا ہے دیکھو دیکھو درود پڑھتا ہے فرشتہ اچک لیتا ہے پڑھتا ہے فرشتہ اچک لیتا ہے اور پلک جھپکنے کے برابر یعنی آنکھ بند کرو اور کھولو وہ فرشتہ درود پاک کو مدینہ لے جاتا ہے بولو کہاں لے جاتا ہے اور پلک جھپکنے کے برابر سرکار قبول کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں نے بھی آرش پر قبول کر دیا تو بتاؤ وہ درود پاک کتنا پیارا ہوگا جو ہم پڑھیں گے کون لے گا اور کہاں لے جائے گا مدینہ مدینہ اور سرکار نے قبول کر لیا تو اللہ ہیں میں نے بھی قبول کر لیا ارے بات سمجھ میں اور ایک درود پاک پڑھنے والا ہوتا ہے جب پڑھتا ہے نا فرشتہ لیتا ہے اور اس کے منہ پہ مار دیتا ہے یعنی یہ جوگواڑ میں لیا نے یعنی جوگواڑ میں ہی منہ پہ مار دیا یعنی اس کو یہاں کے باہر بھی جانے نہیں دیا یہ پنڈال کے باہر بھی جانے نہیں دیا تو درود پڑھنے والے حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے ارے وہ پہلا آدمی جو درود پڑھا وہ بھی مسلمان ہے یہ بھی مسلمان ہے اس نے بھی زبان سے پڑھا اس نے بھی زبان سے پڑھا یہ بھی کلما والا یہ بھی کلما والا یہ بھی نماز والا یہ بھی نماز والا یہ بھی روزہ والا یہ بھی روزہ والا لیکن ایک کا درود پاک فرشتہ لے کر مدینہ مدینے سے اللہ کے آرش پر اور ایک کا درود پاک جوگواڑ میں لیا نے جوگواڑ میں ہی منہ پہ مارا ارے بات سمجھنا ہے تو درود پڑھنے والے کتنے طرح کے ہو گئے دو تو ہم اگر ابھی درود پڑے تو کس میں جا پہلے میں آپ کو کون سا والا پڑھنا ہے پہلا والا کہ دوسرا والا کیسا معلوم کہ ہم پہلے میں جائیں گے ارے بولو نا کوئی ہے گواہ کوئی ثبوت اس لیے درود پڑھنے والا دو طرح کا ایک پڑے گا جوگواڑ میں پہنچائے گا مدینہ میں مدینہ سے پہنچے گا اللہ کے عرش میں اور ایک وہ ہے جو یہیں پڑے گا یہی اس کے منہ پہ پھٹاک سے مار دیا جائے گا کیا کریں گے بھائی پہلا والا لیکن سوال ہے کہ کون سا اوپر جاتا ہے نا کون سا ادھر رہ جاتا یہ سوال پوچھا گیا سب ساتھ میں سبحان اللہ کہہ دو یہ سوال پوچھا گیا ایک اللہ کے ولی کو بولو یہ سوال کس سے پوچھا گیا اللہ کے کون ولی عالم ربانی فیض سبحانی غوث پاک بولو بولو بولو بولو بولو شیخ ارے نام تو یاد ہے نا نام تو بولو نا اللہ نام کے سب کے مغفرت فرمائے بولو نا عالم ربانی فیض سبحانی ہاں غوث پاک شیخ عبد القادر ہاں ان کے ان کے سامنے ان ان کی کتاب ہے بشاعر الخیرات ان کی کتاب کا نام کیا ہے الخیرات اس کتاب میں ان سے پوچھا پوچھا گیا گیا کہ حضرت کون سا درود پاک آرش پر جاتا اور کون سا درود پاک یہیں پہ منہ پہ مار دیا جاتا او ہو پیرا نے پیر نے جو جواب دیا کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو کیا جواب دیا کیا فرمایا پیرا نے پیر اور میرا نے میر علی میں ربانی پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علی نے فرمایا بڑے پیار سے فرمایا تیرے درود پاک میں ایک چیز ملا دے بولو سبحان اللہ پیرا نے فرمایا تیرے درود پاک میں ایک چیز ملا دے تیرے پڑھنے میں دیر ہوگی مگر مدینہ مدینہ جانے میں دیر نہیں ہوگی ارے مدینہ پہنچنے میں دیر ہوگی مگر خدا کے پر جانے میں دیر نہیں ہوگی ایک چیز ملا دے بولو بولو درود پاک میں کیا کر لے پوچھنے والے نے پوچھا پیرانے پیر یہ تو بتاؤ درود پاک میں کون سی چیز ملا دے ارے پیرانے پیر اور میرا نے میر ربانی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا درود پاک میں نبی کی محبت کی چاشنی ملا دے درود پاک میں نبی کی بولو بولو محبت کی چاہنے نبی کی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لے پڑھنے میں دیر ہوگی اللہ کی قسم مدینہ چھونے میں دیر نہیں ہوگی اور مدینہ چھونے میں دیر ہوگی مگر اللہ کے دربار میں پہنچنے میں دیر اس لیے میں کہہ رہا ہوں ابھی درود پاک نہیں پڑھاتا ہوں کیوں اس لیے کہ پہلے ہم نبی کی محبت کی چاشنی جمع کریں کریں گے نا ان جب جمع ہو جائے گی پھر پڑھیں گے ان تو اللہ پڑھیں گے جوگواڑ میں اور پہنچے گا مدینہ اور مدینہ ہاں آج کل بڑا معاملہ ویزا نہیں لگ رہا ہے اور ایک ایک ویزا لگانا ہو تو ابھی میں نے ایک بھائی کو پوچھا تھا کہتا مولانا آج لاسٹ ڈے ہے اب ویزا نہیں لگے گا میں نے کہا کل سے کہاں نہیں لگے گا ہاں، اور مجھے کیا کام آج بھی لگا نا تو ایک ویزا کے اوپر ایک لاکھ روپیہ کے نام پڑا خیر یہ ویزا لگنا وگنا بہت مشکل معاملہ ہو گیا لیکن اللہ نے ہم کو تو کتنا آسان کام کر دیا کیا فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا میری محبت کے ساتھ درود پڑھ لے تجھے ویزا لگے نہ لگے تیرے درود پاک کو مدینے کا ویزا لگ جائے گا بھائی لگے گا کہ نہیں لگے اور اللہ کے عرش کا ویزا لگے گا لگے گا نا تو نبی کی محبت لیکن ابھی پہلے ہم جمع کر لیں تو درود پاک بعد میں ٹھیک ہے نا ارے ٹھیک ہے نا اب میں بات شروع کروں ارے کروں شروع یہ لوگ کہتے ہوں گے اب تک پھر کیا کرتا تھا کروں شروع کروں اب تک تو اللہ کا ذکر کروایا درود پاک کے بارے میں بتایا اب صحیح بات شروع کرنا ناراض تو نہیں ہوگی شروع کروں کتنی دیر دیر آپ بولو جی کوئی صبح تک بول رہا ہے مولانا اس کا مطلب میری طرح کوئی بیوی کا تھکا ہوا اور بھی ہے اس کو بولو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جائے ایک سے بھلے دو ہمارا ایک عجیب معاملہ ہے ماشاء اللہ آپ سب بیٹھے ہیں ہمارے یہاں بڑی بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں نا شادی نہیں کرتے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں مجھے ایک بھائی ملا ایک بات بتا لیے یہاں یہاں کے جتنے گاؤں ہیں نا وہاں جلدی شادی نہیں کرتا کائے کو نہیں کرتا یو کے کینیڈا کیوں بھائی وہاں خدا ہے جو ورڈ میں نہیں ہے صحیح کہہ رہا ہوں نا مولانا جوان ہو جاتے دیکھو یہاں بہت سارے جوان بیٹھے ہوں گے تیس پینتیس کا ہاں مجھے ایک بھائی نے ایک عجیب بات کہا اس نے شادی نہیں کی اس کی عمر تقریباً چالیس سال ہو گئی کتنی ایک دن میرے کو ملا اب میرے کو شاعری وائری نہیں آتی مولانا لیکن وہ تھوڑا شاعرانہ مزاج تھا مجھے کہتا ہے مولانا آپ کی کب شادی ہوئی میں نے کہا اکیس سال کی عمر میں ہو گئی کہتا ہاں اکیس سال کی عمر میں شادی میں نے کہا اکیس سال کی عمر میں شادی ہو گئی بائیس سال کی عمر میں بچہ بھی ہو گیا تو مجھے کہتا ہاں اکیس سال کی عمر میں شادی ہو گئی مجھے کہتا ایک شعر سنو جلد بازی میں شادی کرو گے تو جیون بگاڑو گے جلد بازی میں شادی کرو گے تو جیون بگاڑو وہ آگے بولتا میں نے کہا چپ آگے میرے کو بولنے میں کہتے مولانا آپ کو شاعری وائز میں نے کہا شاعری نہیں آتی لیکن اب آ گئی اب معلوم نہیں وہ آگے کیا بولنے والا تھا وہ تو نہیں معلوم وہ میرے اوپر ہی کچھ بولنے والا تھا لیکن میں نے کیا میں نے کہا واپس بول تو کیا کہا جلد بازی میں شادی کرو گے تو جیون بگاڑو گے میں نے کہا برابر جلد بازی میں شادی کرو گے تو جیون بگاڑو گے سوچ سمجھ کے کرو گے تو کیا اکھاڑو گے چلا ہی گیا آگے کا مصرا ہی نہیں بولا صحیح ہے نا خیر میرے پیاروں آپ لوگ ہنستے تو بہت اچھا لگتا اللہ آپ کو ہمیشہ ہنساتا رکھے میں اس لیے شروع میں ہنسا دیتا ہوں کہ میرا میدان میں صاف کر لیتا ہوں توا گرم کرو روٹی پکانا بہت آسان ہو جاتا ہے ورنہ ڈائریکٹ بولو تو یہ اٹھ اٹھ کے چلے جاتے ہیں اٹھ کے تو نہیں جاؤ گے نا آپ نے ایک نبی کا نام سنا دیکھو آج کل کے حالات کے اعتبار سے میں مدعے پہ آتا ہوں آپ نے ایک نبی کا نام سنا سیدنا حضرت ابراہیم ارے بولو ہاں یا نہیں دیکھو اب ہاں یا نہ بولتے جانا آپ نے نبی کا نام سنا سید حضرت میرے دوستو یہ علماء کے نام بیٹھے گا آپ کو ایک بالکل صحیح بات بتاؤ میرے پیاروں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی تعریف قرآن میں پچاس مرتبہ سے زیادہ کی کتنی مرتبہ پچاس مرتبہ سے حالانکہ اللہ وہ اللہ کہ وہ ایک بار کسی کی تعریف کرے تو پھر ضرورت نہیں ہے بھائی اللہ ایک بار کسی کی تعریف کرے بات ختم ہو گئی وہ اچھا ہے اس سے بڑھ کے کوئی اچھا نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم کا نام آیا اللہ نے ایک مرتبہ نہیں پانچ مرتبہ نہیں دس مرتبہ نہیں چالیس مرتبہ نہیں پچاس مرتبہ نہیں اللہ پچاس مرتبہ سے زیادہ میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم تو اللہ کی قسم حضرت ابراہیم کا مقام کتنا اونچا ہوگا اور انہیں کے مہینے میں ہم گزر رہے ہیں ہے نا حضرت ابراہیم کا مقام اگر آپ لوگ ماشاء حافظ بیٹھے تو میں ایک دو جگہ بتاؤں پچاس سے زیادہ تو میں بھی نہیں بتا سکتا لیکن علماء کرام نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا نام قرآن کریم میں کتنی جگہ پچاس سے زیادہ میرا ابراہیم میرا ابراہیم وہ حضرت ابراہیم کی شان کتنی عجیب ہوگی اگر آپ قرآن کریم میں آؤ بارواں پارا میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ بہت سارے حافظ بیٹھے بھائی ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ شاء قرآن کریم میں کون سا پارا اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی تعریف فرمایا آپ سب میرا ساتھ دینا اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا ابراہیم ارے مصیبتوں پر صبر کرنے والا میرا ابراہیم بولو بولو ابراہیم مصیبتوں پر صبر کرنے والا میرا ابراہیم ارے راتوں کو رونے والا ابراہیم ارے میرے سامنے جھکنے والا سبزہ کرنے والا کون کون کون کون اللہ نے تعریف کی کون سا پارا بس آگے چلو چودواں پارا چودوے پارے میں تو اللہ نے ایسی تعریف کی حضرت ابراہیم کی کہ میرا ابراہیم تیری پوری قوم عبادت کرے ایک پلے میں اور میرا ابراہیم تو اکیلا عبادت کرے ایک پلے میں لیکن تیرا پلہ بھاری ہوگا بھائی تیرا پلہ اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو اللہ نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ابراہیم پوری امت ایک طرف میرا ابراہیم بولتے جاؤ نا میرا ابراہیم اللہ کی فرما برداری کرنے والا کون بولو ابراہیم سیدھے راستے پر چلنے والا کون ابراہیم شرک نہ کرنے والا کون ابراہیم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا کون ابراہیم تباہ اللہ فرماتے ساری دنیا مجھے ڈھونڈ لیکن میرا ابراہیم میں تو تجھے دوں اللہ کی کو ڈھونڈے بولو ابراہیم وہ مستقیم اللہ فرماتے میرے بندے تم غلطی کرو گے اس لیے کہ اپنی آنکھوں کی روشنی میں چلو گے میرا ابراہیم کوئی غلطی نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ میرے نور میں چلتا رہے گا یہ سب کرنے والا کون سیدنا کتنے حوالے میں نے آپ کو یہ بارہواں پارا اور چلو سولہویں پارے میں آؤ اللہ ہم کو حکم دیتے میرے ابراہیم کو یاد کرو تو بھائی کریں گے نا اس مہینے میں نہیں کریں گے تو کب کریں گے اللہ فرماتے کتابی ابراہیم صدیقا نبیا اللہ فرماتے میرے ابراہیم کا چرچا کرو ان سے بڑھ کر ماننے والا کوئی نہیں ارے بولو نا اللہ کو ماننے والا کون ابراہیم اللہ نے نبی کن کو بنایا ابراہیم اللہ نے پروفیٹ کن کو بنایا ابراہیم اللہ نے پیغمبر کن کو بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلام میں نے تو دو چار جگہ آپ کے سامنے ذکر کیا بارہواں پارا چودہ پارا اور سولہواں پارا اس وقت میں آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں یہ قربانی کریں گے نا ان ہم لوگ قربانی میں اس کی فکر میں رہتے بکرا کس کا اونچا یعنی اس کی فکر میں رہتے لڑاتے ہیں آج کس کا بکرا اونچا اور کس کا بکرا نیچا اور کون لڑائی میں آگے اور کون لڑائی میں پیچھے وہ سب جواب بعد میں پہلے میرا ایک سوال آپ کے سامنے سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم دیکھو میں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قربانی پر اللہ کیا دیتا ہے بولو قربانی پر اللہ بعد میں ہم آئیں گے دوسری بات پر سنیں گے نا دوسری بات اسی کو کڑی کو کڑی سے جوڑیں گے تو نکلیں گے انشاءاللہ اس لیے ایک بھائی نے تو مجھے اجازت دے دی کہ صبح تک بیان کر آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں ہے نا ماں بہن بھی سنتی ہے مولانا ہاں؟ ماں بہن سنے تو بہت ٹینشن ہے معلوم اس لیے بھائی زور سے نہیں بولتا زور سے بولے گا تو گھر میں جا کے کیا بولے گا بہت چلاتا تھا نا تو تو آپ کو پرمیشن تو ہے نا پوری سنیں گے نا ساتھ میں سنیں گے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کو قربانی پر کیا ملا بہت پتے کی بات ہے بہت پتے کی بات ہے آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام نے تین رات خواب میں دیکھا اللہ کہتا بیٹے کے گلے پہ چوری چلاؤ ایک رات دیکھا دوسری رات دیکھا تیسری رات دیکھا اللہ کا حکم ہے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ ارے بیٹا بیٹا وہ بھی اسماعیل نو سال کی عمر ہے ارے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ تین رات تک جب خواب دیکھا تو چوتھی صبح وہ عجیب صبح ہی کہ عجیب صبح تھی کیا کیا معلوم حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلم صبح میں اٹھے تین رات سے خواب میں دیکھ رہے اللہ حکم دیتا بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ چوتھی صبح میں اٹھے تو کیا کیا اٹھنے کے ساتھ ہی بیٹے کو اٹھایا نو سال کے بیٹے نام کیا ہے حضرت نو سال کی عمر تھی اس وقت بیٹے کو اٹھایا اور اپنی بیوی حاجرہ کو حضرت ابراہیم کی بیوی کا نام حاجرہ کیا فرمایا حضرت ابراہیم نے فرمایا بیٹے کو نہلا دو اور جتنا اچھا کپڑا وہ پہنا دو آج صبح صبح اپنے بیٹے کو گھمانے لے جاؤں گا آج گھمانے تفریح کے لیے لے جاؤں گا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی تھی سال جب پتا چلا کہ ابا صبح صبح میں مجھے گھمانے لے کے جائیں گے تو حضرت اسماعیل بھی جلدی جلدی اٹھے اور نانا دھونا اور ماں نے بھی بہت اچھے طریقے سے نہلایا دھلایا اور بہت اچھے کپڑے پہنا اور بہت اچھے کپڑے پہنا کر کہا کہ اپنے شوہر کو کہا کہ لے جاؤ ان کو گھمانے لے جاؤ اور حضرت اسماعیل بھی اتنے خوش ہے کہ صبح صبح میں میرے ابا مجھے لے کر جائیں گے انگلی پکڑ لی باپ نے بیٹے کی انگلی پکڑ لی بیٹے نے باپ کی انگلی پکڑ لی اور چلے گھر سے جیسے نکلے ہیں میرے دوستوں ہم بھی باپ ہیں ہماری بھی اولاد ہے اب اللہ کی قسم کھا کر کہو جب گھر سے نکلے ہوں گے تو حضرت ابراہیم پر کیا گزرتی ہوگی کہ بیٹا لے کر تو جاتا ہوں لیکن واپس لے کر نہیں آؤں گا اس لیے حضرت ابراہیم نے کیا کیا معلوم جب جانے لگے نا تو بیٹے کو کہا کہ ماں کو ذرا برابر دیکھ لیں ماں کو اور حضرت اسماعیل کی عمر کتنی ہو کہا امی کو بعد میں دیکھوں گا پہلے مجھے گھمانے تو لے جاؤ امی کو بعد میں دیکھوں گا پہلے مجھے گھمانے سے لے جاؤ حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آئے نہیں بیٹا ماں کو دیکھ لے اور دل دل میں کہنے لگے آخری بار دیکھ لے پھر دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا میرے دوستو آپ اندازہ لگاؤ حضرت ابراہیم کتنا چاہتے ہوں گے اپنے بیٹے کو لیکن انگلی پکڑ لی اور چلے لیکن ہوا کیا لے کر چلے اب بیٹا تو بیٹا ہے ارے نو سال کا بیٹا تو بیٹا بیٹا بار بار کچھ نہ کچھ پوچھے اپنے ابا سے پوچھے اور حضرت ابراہیم کوئی جواب نہ دے ہوئے لیکن جب ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابراہیم زور سے چیخ پڑے اور روئے بہت روئے تو حضرت اسماعیل نو سال کے کہنے لگے ماں یوکی کہیں ابھی کہا میرا باپ روتے کیوں مجھے گھمانے لے جا رہے ہو صبح صبح میں اچھے اچھے کپڑے پہنا ہے اور مجھے گھمانے لے جا رہے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام آخر باپ کے ہم بھی باپ ہے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگا کر کہا بیٹا تجھے گھمانے نہیں لے کے جاتا آج تجھے لیتا ہوں گا اور تیرے گلے پر چھری چلا دوں گا تجھے تو ذبح کرنے لے کے جا رہا ہوں بس جیسے حضرت اسماعیل نے سنا کہ ذبح کرنے لے جا رہے ارے آخر بیٹے ہیں نا نو سال کے اپنے باپ کی انگلی چھوڑ دی اپنے باپ کی انگلی چھوڑ دی اور کہا ابا آپ آپ میرے گلے پر چھری چلاؤ گے آپ آپ میرے گلے پر چھری چلاؤ گے حدیث سے میں نے کہا حضرت اسماعیل نو سال کی عمر روتے روتے کہا ابا آپ کیسے گلے پر چھری چلاؤ گے روزانہ آپ تو میری پیشانی کو چومتے ہو ابا روزانہ تو آپ میرے گالوں کو چومتے ہو روزانہ آپ مجھے گلے لگاتے ہو روزانہ میں سویا رہتا ہوں پھر بھی آپ میرے پاس آتے ہو اور آپ مجھے کتنا پیار کرتے ہو ابا اتنے ہاتھوں سے پیار کرتے کہ آج وہی ہاتھ سے میرے گلے پر چھری چلاؤ گے ابا نے کیا فرمایا بیٹے کو گلے لگا لیا کہا بیٹا میری انگلی مت چھوڑ بیٹے کو گلے لگایا کہا میں تو بہت محبت کرتا ہوں بیٹا اب بھی تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن کروں کیا اللہ کا حکم ہے کہ تیرے گلے پر چھری چلا دو کس کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے کہ تیرے گلے پر چھری چلا دو میرے دوستوں ساتھ میں کہو حضرت اسماعیل کی عمر کتنی ساتھ میں بولو نا کتنی عمر کیا فرمایا فرمایا اچھا آپ نہیں اللہ کا حکم ہے آپ نہیں چاہتے اللہ کا حکم حضرت ابراہیم نے فرمایا ارے بیٹا کون باپ ہوگا جو اپنے اخلوتے بیٹے کے گلے پر چھری چلائے گا اور ابراہیم جیسا ابا ہو اور اسماعیل جیسا بیٹا ہو تو کیا کوئی گلے پہ چھری چلائے لیکن اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا حکم ہے تو مجھے چلانا ہوگا نو سال کے بیٹے نے کیا فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو چلا دو میرے سے بڑھ کر صبر کرنے والا کون ہوگا میں بھی صبر کروں گا چلا دو کیا فرمایا حضرت اسماعیل ساتھ میں بولو عمر کتنی کیا فرمایا یا ابتی ستجدني إن شاء الله من الصابرين حضرت اسماعیل نے فرمایا میرے ابا اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ کے ہاتھ کاپنے نہیں چاہیے آپ میرے گلے پر چھری چلا دو انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں میرا بھی نام ہوگا ارے میرے پیارے جوہر کے بھائی اندازہ لگاؤ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور لے کر چلتے گئے یہاں تک کہ مینا کا میدان آ گیا بولو مینا کا جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کو بتایا جاتی وہ جگہ اور اللہ کی قسم ہم تو دیکھ کے چلے آتے ہیں لیکن اگر دل کی آنکھوں سے دیکھو نہ تو وہاں کھڑے ہو کر آدمی بہت روتا ہے اندازہ لگاؤ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا یہ جیسے میں بیٹھا ہوں نا اسی طرح بالکل سیدھا حضرت اسماعیل کو لٹا دیا ارے نو سال کے حضرت اسماعیل معصوم کتنے خوبصورت ابا نے لٹا دیا چھری کو تیز کرنا شروع کر دیا میرے دوستوں یوں دیکھو یوں یوں حضرت اسماعیل کو لٹایا مینا کے میدان میں لٹایا آخر حضرت ابراہیم بھی تو باپ تھے نا چھری ہاتھ میں لی اور یوں گلے پہ رکھا یوں گلے پہ رکھا حدیث پاک میں لکھا کہا ماں اسماعیل حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے ابا کی چھری ایک طرف ہو گئی حضرت اسماعیل جھٹ سے کھڑے ہو گئے ابا نے کہا حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا زبا نہیں ہونا اللہ کا حکم ہے میں تو نہیں چاہتا ہوں اللہ کا حکم ہے حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے اور کیا کہا معلوم نو سال کی عمر تھی کیا فرمایا کہا ابا میں اس لیے کھڑا ہو گیا کہ آپ چھری چلاؤ گے میں مر جاؤں گا تو میرا کپڑا تو سب خراب ہو جائے گا خون میں لت ہو جائے گا تو آپ کون سے کپڑے میں مجھے کفن دو گے آپ کون سے کپڑے میں مجھے کفن دو گے میں اس لیے کھڑا ہوا تاکہ میرے اوپر کی چادر میں اتار دوں یہ کہہ کر حضرت اسماعیل نے چادر اتاری اور روتے روتے اپنے ابا کو دیا ابا یہ میرا کفن کا کپڑا لے لو تاکہ جب میں مر جاؤں مجھے زبا کر دو تو آپ کو ادھر ادھر کفن ڈھونڈنا نہ پڑے اسی کپڑے میں لپیٹ کر مجھے دفن کر دینا میرے دوستوں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کہ آج اگر میرا بیٹا ایک رومال کا ٹکڑا لے اور میرے کو دے کہ ابا یہ لے کفن میرا کفن مزاق میں آپ کیا کریں گے ارے بولنا آپ کیا کریں گے آپ بیٹے کو سینے سے لگا لو گے اور کہو گے ارے بیٹا تو تیرے کفن کا کپڑا تیرے باپ کو دیتا ہاں میرے دوستوں ہم روئیں گے وہاں مذاق ہے تو ہمیں رونا آتا یہاں حقیقت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلط والسلام نو سال کی عمر اپنی چادر اتار دی اور کہا کہ ابا لے لو ابا لے لو یہ میرے کفن میں کام آئے گا ابا نے اس کو لے لیا میرے دوستوں حدیث پاک میں لکھا بشم ابراہیم شما حدیث پاک میں لکھا حضرت ابراہیم نے کپڑا تو لے لیا لیکن کپڑے کو لے کر سونگنے لگے اپنے چہرے پر ملنے لگے اپنے سینے پر رکھنے لگے اے بیٹا یہ تیرا بہت پیارا کپڑا ہے اے بیٹا یہ تیرا بہت بہت پیارا کپڑا لے لیا حضرت اسماعیل کو لٹا دیا اب تو اب تو بدن پہ کپڑا ارے بولو بدن پہ کپڑا اوپر تو چادر نہیں حضرت اسماعیل کو لٹا دیا ایسے ایسے لٹا لٹا دیا دیا یوں اور پھر حضرت ابراہیم نے چھری لی کفن کا کپڑا بھی رکھا ہے اب اندازہ لگاؤ حضرت ابراہیم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اس وقت کو سوچو چھری لی اور کاپتے کاپتے ہاتھوں سے جب چھری یہاں پہ رکھی حدیث پاک میں لکھا فقام اسماعیل حضرت اسماعیل پھر کھڑے ہو گئے بولو حضرت اسماعیل پھر جھپٹ کے کھڑے ہو گئے چھری ایک طرف کفن کا کپڑا ایک طرف حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے ابا نے کہا اسماعیل اے میرے بیٹے اسماعیل یہ کیا معاملہ حضرت اسماعیل روتے روتے کہنے لگے ابا ایسے مت ذبح کرو جی یہ ایسے مت ذبح کرو اس لیے کہ آپ چھری چلاؤ گے آپ کا چہرہ میرے چہرے کے سامنے میرا چہرہ آپ کے چہرے کے سامنے آپ چھری چلاؤ گے میں تو بچہ ہوں نا حضرت اسماعیل نے کہا میں تو نو سال کا ہوں نا ابا میں رہوں گا میں چلاؤں گا میں چیخوں گا آپ چھری چلاؤ گے میرا چہرہ سامنے ہوگا آپ کا ہاتھ کاپنے لگے گا میری آواز پر آپ کا ہاتھ تھر تھرانے لگے گا آپ کا ہاتھ پیچھے ہٹ جائے گا ابا مجھے الٹا لٹا دو اور تک میں چھری چلاؤ تاکہ آپ کے سامنے میرا چہرہ نہیں ہوگا صرف خدا کا چہرہ ہوگا میں الٹا نکال دوں گردن سے گردن سے چھری چڑھا ہوتا کہ میں رو تو آواز نہ آئے میں چیخوں تو آواز نہ آئے اور ابا آپ کے سامنے میرا چہرہ نہیں ہوگا اللہ کا چہرہ ہوگا میرے دوستوں بتاؤ ابا پر کیا گزری ہوگی بس حضرت اسماعیل پھر لیٹ گئے اور اب کیسے لیٹ گئے ارے بولو کیسے لیٹ گئے الٹے لیٹ گئے ابراہیم بس گردن پہ چھری رکھنا ہے اللہ ہو میرے دوستوں باپ ہے باپ بتاؤ نا کیا حضرت ابراہیم کو اس وقت ان کا ہنسنا یاد نہیں آتا ہوگا کیا اپنے بیٹے کا رونا یاد نہیں آتا ہوگا کیا اپنے بیٹے کے ساتھ اپنا کھیلنا ارے باپ اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے ادھر ادھر کبھی دوڑے کیا سب وہ یاد نہیں آتا ہوگا لیکن حضرت ابراہیم کی ہمت تو دیکھو چھری رکھی ارے بولو چھری زمین پہ رکھی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ میں ذبح کرنے جا رہا ہوں اللہ یہ چھری میں میرے بیٹے کے گردن پہ چلانے جا رہا ہوں لیکن اللہ ایک اجازت دے آخر میں بھی باپ ہوں اللہ مجھے اجازت دے میں آنکھوں پر پٹی باندھوں ایک بار آنکھ پر پٹی باندھوں گا اس کے بعد بیٹے کو ذبح کر دوں گا اللہ کی طرف سے آواز آئی اغمز آئی نہیں اللہ کی طرف سے آواز آئی ہاں، باندھو باندھو پٹی باندھو لیکن بیٹے کو ذبح کرو باندھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سامنے ایک پٹی لی اور اپنی آنکھوں پر رکھ دی حضرت اسماعیل لیتے ہیں چھری ہاتھ میں لے لی بولو چھری وہاں کیا معاملہ ہوا آسمان پر آسمان پر کیا معاملہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو فرمایا جنت کا جانور لو جنت کا دمبا لو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو فرمایا دیکھو دیکھو زمین پر میرا ابراہیم آنکھوں پر پٹی باندھ چکا ہے میرا ابراہیم ہاتھ میں چوری لے چکا ہے اور میرا ابراہیم اپنے کے بیٹے کے گلے پر چوری چلانے والا ہے اللہ نے حضرت جبرائیل کو کہا جبراہیم تجھے خدا کا واسطہ اس سے پہلے کہ میرا ابراہیم اپنے بیٹے کے گلے پر چوری چلائے جبراہیم جاؤ اور اسماعیل کو ہٹا دو جنت کا جانور رکھو چوری چلے گی تو جنت کے جانور پر چلے گی میرے اسماعیل پر نہیں چلے گی بھائی اللہ کرنے والا پھر سب کچھ کرنے دھرنے والا کون حضرت ابراہیم کو تو کچھ پتا نہیں حضرت اسماعیل کو ہٹا دیا گیا جنت کا جانور رکھ دیا گیا اور حضرت ابراہیم نے چوری لے لی ارے وہ باپ ہے وہ باپ ہے جس نے چوری لے لی اور گردن پہ رکھ دی معلوم نہیں کہ میں جانور پر رکھا وہ یہی سمجھ رہے کہ میں نے اسماعیل کی گردن پر چوری رکھا اور حضرت ابراہیم نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جو چوری چلائیے چوری چلائیے چوری چلائیے خون کا پھوارا جو اڑا ہے حضرت ابراہیم کی آنکھیں بند ہے میرے دوست کو جب جمع کر لیا کوئی اور ہوتا تو آنکھوں کو کھول دیتا حضرت ابراہیم نے چوری کو کنارے پر رکھا آنکھوں پہ پٹی ہے نے دونوں ہاتھوں کو آپ پر رکھا اور کہا اسماعیل میں تجھ سے بہت پیار کرتا تھا اس لیے ان کو تو نہیں معلوم ہے کس کو ذبح کیا کیا کہا اسماعیل بہت پیار کرتا تھا اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں تیرے گلے پر چوری نہ چلا تھا میں تیرے گردن پر چوری نہ چلا تھا اور حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلا اسماعیل گھر جا کے تیری ماں کو کیا کہوں گا ارے گھر جاؤں گا تیری ماں پوچھے گی تو میں کیا کہوں گا ارے گھر جاؤں گا مجھے تیری یاد آئے گی تو میں کیا کروں گا حضرت ابراہیم کی آنکھوں پر پٹی ہے دونوں آنکھیں بند ہیں اور کر رو رہے اللہ کی طرف سے آواز آئی یا ابراہیم افتح آئی ابراہیم اپنی آنکھوں کو کھولو کھولو اپنی آنکھوں کو کھولو حضرت ابراہیم نے دونوں ہاتھ ہٹائے وہ پٹی ہٹائی پٹی ہٹائی تو حیران ہو گئے کون مرا سامنے کون مرا ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو حضرت اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ایک چادر پہنی ہے اس لیے ایک چادر تو کفن کے لیے تھی حضرت اسماعیل مسکرا رہے ارے کھڑے کھڑے مسکرا رہے میرے دوستوں کوئی اور باپ ہوتا تو اٹھ کے بیٹے کو لپٹ جاتا ارے بولو نا کوئی اور باپ ہوتا تو بیٹے کو اٹھ کے لپٹ جاتا حضرت ابراہیم بیٹے کے سامنے نہیں گئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کا اللہ کیا میری قربانی تجھ کو پسند نہیں آئی کیا کہا اللہ کیا میری قربانی پسند نہیں آئی میں نے تو چوری چلا دی تھی اللہ اور تیرے حکم سے چلائی تھی اللہ اور میں نے تو گردن پر چلائی تھی اللہ یہ جنت کا جانور آ گیا میرا اطماعی بچ گیا اے اللہ کیا تجھ کو میری قربانی پسند نہیں آئی اللہ و تعالیٰ نے آسمان سے آواز دی ابراہیم تیری قربانی پسند آئی ہم نے آسمانوں پر قبول کر لیا اور یہ امتحان ایسا تھا کہ بڑے بڑوں کے قدم لڑکھڑا جاتے وہاں تو کامیاب ہو گیا کہاں سے نہیں کہا اللہ نے ارے بولو نا کہا نا یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو تیئیسواں پارا کون سا پارا اللہ کیا فرماتے اللہ کیا فرماتے انبلا البے نازی وہ تبکنا نہیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے امتحان بہت بڑا تھا میرے ابراہیم میرے ابراہیم تم امتحان میں کامیاب ہو گئے تم امتحان میں اب میرے ایک بات حضرت ابراہیم امتحان میں پورا مجمع بولے امتحان میں تو اللہ نے بھی کیا فرمایا اللہ اللہ اللہ اللہ نے کیا فرمایا ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے تین انعام دینے والا ہم لوگ کتنے زمانے سے قربانی کرتے لیکن ہم کو نہیں معلوم کہ ابراہیم کو کتنے انعام ملے ارے بولو نا آج تو بولو نا کتنے انعام ملے تین دو سلیکٹڈ اور ایک ان سلیکٹڈ کتنے انعام ملے کیسے تین انعام ملے معلوم ایک تو اللہ نے کہا میں دوں گا دوسرا انعام بھی اللہ نے کہا میں دوں گا اور تیسرا انعام اللہ نے کہا میں نہیں دوں گا تو مانگے گا تیرا خدا دیتا چلا جائے گا بولو کتنے انعام یعنی نہیں والے پورا ساتھ میں بولو گے تو بات پر کڑی کو کڑی سے جوڑیں گے حضرت ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ساتھ میں کہو کتنے انعامات ملے پورا مجمع ساتھ میں بولے کتنے انعامات ملے ہمارے یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا مدرسہ جامعہ زکریا ہو یا پھر وہ بناس کا مدرسہ ہو یا ہمارے جغاڑ کا مکتب ہو بتاؤ نا انعام ملتے کہ نہیں ملتے معلوم نہیں یہاں پہ برتن ملتے برتن مکتب میں میرے کو بہت عجیب لگتا ہے میں بہت جلسوں میں گیا مولانا تو چھوٹے چھوٹے بچے کا یہ پہلا نمبر وہ اتنا سا ہے کیا ملے گا تو اتنا بڑا ڈرم تو یہ کیا کرے گا ڈرم کو کیا کرے گا تو اس کی ماں خوش ہوتی ہے کہ چلو گھر میں آ گیا برتن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ بچوں کو برتن کا دیتے ہو ارے بچہ امتحان میں کامیاب ہوا تو اس کو وہ چیز دو جو اس کو پسند آ رہے اب اس کو ڈرم کوکر ارے اس کو سیٹی بجانا نہیں آتا وہ سیٹی بجا رہی ہے لیکن ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے پہلے نمبر والے کو ڈرم دیں گے تو دوسرے نمبر والے کو کوکر دیں گے تو تیسرے نمبر والے کو پتیلی دیں گے ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایسا انعام دیا اللہ نے کہا ابراہیم کامیاب ہو گئے نا ایک انعام میری طرف سے دوسرا انعام بھی میری طرف سے لیکن تیسرا انعام اللہ نے بہت اچھا دیا کیا کہا میں انعام نہیں دوں گا تو مانگتا جائے گا میں دیتا جاؤں گا ایسا انعام ہم کو تو کوئی نہیں دیتا پہلے نمبر والے کو کبھی ایسا بولے مانگ ارے بولا آپ نے معلوم ہے ایسا مانگے گا کہ ابھی یہاں سے جانا پڑے گا صحیح ہے کہ نہیں ارے بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ساتھ میں بولو حضرت ابراہیم علیہ صلاحت وسلم امتحان میں کامیاب ہو گئے اللہ نے کتنے انعامات دیے پورا جغوڑ بولے کتنے انعامات دیے اچھا اور اللہ نے دیے تو اللہ کا انعام چھوٹا ہوگا ارے جگوڑ کو کوئی بڑا آدمی میرے کو بولے قاری صاحب بہت اچھا بیان کرتا میں تیرے کو انعام دوں گا بولنا نہیں بھائی ٹینشن میں مت آنا لیکن کوئی جگواڑ کا بڑا آدمی بولے قاری صاحب بہت اچھا بیان کیا میں انعام دوں گا تو میں کیا سوچوں گا پانچ روپیہ دے گا پانچ روپیہ تو نہیں سوچوں گا بڑا ہے تو انعام بھی اگر جو کا بڑا آدمی بڑا انعام دے سکتا تو پروردگار اپنے نبی کو کتنا بڑا انعام دے گا ارے بھائی دے گا کہ نہیں دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم تم امتحان میں کامیاب ہو گئے تم نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے آج میں مسمم کر لیا اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے ابراہیم تم امتحان میں کامیاب ہو گئے موین اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم تم کامیاب ہو گئے میں تمہیں تین انعام دوں گا پہلا انعام پہلا کیا انعام ہے میرے دوستوں کیا انعام دیا معلوم اللہ نے اللہ نے پہلا انعام یہ کیا کہ ابراہیم تم قربانی میں کامیاب ہو گئے تم امتحان میں کامیاب ہو گئے تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم تم امتحان میں کامیاب ہو گئے میرا پہلا انعام آج سے آج سے ابراہیم تم صبح کرو گے شام کرو گے تم زمین پر چلو گے آسمان سے اللہ تمہیں سلام کرتا رہے گا بولو پہلا انعام ابراہیم تم زمین پر چلو گے آسمان سے اللہ تمہیں اسی کی طرف اشارہ قرآن میں کیا ساتھ میں کہو سبحان اللہ بھائی یاد ہوگا تو میرے ساتھ پڑھو گے نہیں انشاءاللہ شاء اللہ نے فرمایا سلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تم قربانی میں کامیاب ہو گئے تم امتحان میں کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری قسم سلام ابراہیم اللہ فرماتے میرا ابراہیم اب تو زمین پر چلتا رہے گا تو صبح کرے گا شام کرے گا تیرا پیدا کرنے والا خدا تجھے سلام کرے گا بولو نا سبحان اللہ یہ کون سا انعام ہو گیا اچھا دوسرا انعام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا ہوگا اللہ کتنا بڑا انعام تو سلام کرے گا ارے بولو نا تو دوسرا انعام اللہ نے اس سے بڑا انعام دیا کیا فرمایا معلوم سنو اللہ نے دوسرا انعام دیا ابراہیم میں بعد میں بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ایسا یہ بتاؤ اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے ایسے نہیں پورا مجمع بولے توحید کا معاملہ ہے اللہ کو کسی چیز کی ضرورت بیوی کی بچوں کی ارے بولو نا سوسائٹی کی ہماری کمیونٹی کی ارے اللہ کو ہمارے سماج کی اللہ کو دوست احباب کی اللہ کہتا مجھے کوئی ضرورت نہیں میں کسی کا محتاج ہی نہیں ارے بولو اللہ کسی کا محتاج ہم سب اللہ کے لیکن اللہ کسی کا محتاج اللہ نے قرآن کریم میں بالکل چوکھے شبدوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں کے بچے بچوں کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھو اللہ فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دو اللہ بولو اللہ ایک بولو ساتھ میں اللہ ایک اللہ سمد اللہ بے نیاز وہ کسی کا محتاج نہیں نہ جنا نہ جنا گیا اور اللہ کی طرح کوئی ہو بھی تو نہیں سکتا اللہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت لیکن پھر بھی اللہ دوسرا انعام کیا دیتا اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم دوسرا انعام اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں مجھے دوستوں کی ضرورت نہیں مجھے احباب کی ضرورت نہیں مجھے بیوی بچوں کی ضرورت نہیں اللہ فرماتے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں مت تخذ اللہ صاحب ولا ولدا اللہ کہتے مجھے بیوی نہیں بچے نہیں کوئی چیز کی ضرورت نہیں لیکن اللہ نے فرما میرا ابراہیم تو زمین پر امتحان میں کامیاب ہو گیا تو اپنے بیٹے کے گلے پر چوری چلانے کا آج میں مستمم کر لیا ارے تو نے چوری چلا دی اللہ نے فرما میرا ابراہیم مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں لیکن تیری محبت کا یہ عالم ہے کہ میں نے تجھے اپنا دوست بنا دیا میں نے تجھے اپنا اللہ کو دوست کی ضرورت لیکن پھر بھی میں نے تجھے اپنا دوست بنا لیا اٹھاؤ پانچواں پارا اللہ خود فرماتے ابراہیم میں نے تجھے دوست بنایا بولو ہے نا قرآن میں کھڑے بولو نا ساتھ میں بولو ہے نا قرآن میں پانچویں پارے میں اللہ نے فرمایا ابراہیم خلیلا اللہ نے فرمایا ابراہیم میں نے تجھے اپنا دوست بنا لیا تو میرے دوپڑ والو حضرت ابراہیم کو کتنے انعامات ملے تین جس میں سب سے پہلا انعام اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم تو زمین پر چلتا رہے گا صبح اور شام ہوگی تیرا پروردگار تجھے سلام کرتا رہے گا اور دوسرا انعام مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں لیکن تیری محبت کا صدقہ میں نے تجھے اپنا دو کتنے انعامات ہو گئے میں نے تو اچھا لگے کتنے انعامات ہو ہو گئے گئے دو دو نا اب تیسرا انعام اللہ نے نہیں دیا بولو اللہ نے دیا اللہ نے کہا مانگ تیسرا انعام مانگ ابراہیم اس لیے پہلا انعام میں نے دیا دوسرا انعام میں نے دیا حضرت ابراہیم سوچیں گے اللہ تو اتنا بڑا ہے تو نے تو وہ انعام دیا جو تجھے پسند ہے اللہ وہ انعام بھی تو دے دے جو مجھے پسند ہے ارے بھائی صحیح ہے میں نے کہا نا مکتب میں بچہ پہلے نمبر پر آیا ہم نے اس کو ڈرم دے دیا کوکر دے دیا اس کو پوچھو تو صحیح کہ تیرے کو پسند ہے وہ کہے گا نہیں پسند ہے تو بھی کہیں گے لے پکڑ کے جا تجھے پسند ہوئے کہ نہیں ہوئے ہم کو جو پسند ہے وہ تیرے کو پسند تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا انعام دے دیا ابراہیم تم صبح کرو گے شام کرو گے میں آسمانوں سے تجھے سلام کرتا رہوں گا اللہ نے دوسرا انعام دے دیا ابراہیم تیری محبت کے صدقے میں نے تجھے اپنا دوست بنا لیا لیکن تیسرا انعام اللہ نے فرمایا ابراہیم میں کچھ نہیں دوں گا آج تو مانگتا جائے گا تیرا پروردگار دیتا چلا جائے گا کتنا اچھا انعام ہوگا حدیث پاک میں لکھا فخر را ابراہیم ساجدہ حدیث پاک میں کیا لکھا فخر ابراہیم ابراہیم سجدے میں رو رہے ارے رو رہے سجدے میں رو رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم رونا بند کرو مانگو کیا مانگتے ہو اس لیے کہ پہلا انعام ہم نے تمہیں دے دیا دوسرا انعام بھی ہم نے تمہیں دے دیا تیسرا انعام ہم دیں گے نہیں ابراہیم ہم تمہارا انتظار کریں گے اے ابراہیم اللہ نے فرما میری قسم آج جو بھی تم مانگے گا بندہ مانگتا جائے گا پرور دگار دیتا چلا جائے گا حضرت ابراہیم سجدے میں روتے روتے کیا کہتے اللہ میں تو بہت بڑا انعام مانگنے والا ہوں جس کو موقع ملے گا تو چھوٹا تھوڑی مانگے گا کوئی جھگواڑ والا میرے کو پوچھے نا مانگ کیا مانگتا ہے کیسا میرا موڈ سے چھوٹا موٹا تو مانگوں گا نہیں نا بڑی بڑی پراپرٹیاں ہی مانگوں گا یہاں تو حضرت ابراہیم اور اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ابراہیم سجدے میں رو رہے ہو ارے اللہ نے کہا میری قسم میرے جلال کی قسم میری بڑائی کی قسم ابراہیم مانگ تو صحیح تیرے مانگنے میں دیر ہوگی مگر خدا کے دینے میں دیر نہیں ہوگی مانگ تو صحیح میں نے اجازت دے دی حضرت ابراہیم مانگے نہیں اور کیا کہ اللہ کبھی بہت بڑا انعام مانگو گا اللہ نے کہا مانگو مجھ سے بڑا کیا ہوگا مانگو حضرت ابراہیم پھر گئے اللہ دے گا اللہ دے گا بہت بڑا انعام اللہ نے کہا مانگو تو صحیح حضرت ابراہیم پھر سجدے میں رو رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکا یا ابراہیم ابراہیم سر اٹھاؤ مانگو ہم انتظار کرتے تم مانگتے جاؤ گے ہم دیتے جائیں گے بس حضرت ابراہیم نے چہرے کو اٹھایا پورا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا کہا اللہ مانگو اللہ مانگو بہت بڑا انعام مانگوں گا اللہ نے کہا مانگو حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا سننا حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام نے فرمایا اللہ میں تیسرا انعام مانگتا ہوں پہلا انعام تو نے دیا دوسرا انعام تو نے دیا تیسرا انعام میں مانگتا ہوں اللہ میرے خاندان میں اللہ میرے نسل میں اللہ میرے نسل میں اللہ میرے سلسلے میں تیرے آخری نبی محمد کو پیدا کر دینا اللہ میرے خاندان کی کڑی ایک کڑی محمد بنا دینا اللہ میرے لفظ میں محمد کو پیدا کرنا اللہ میرے سلسلے میں محمد کو پیدا کرنا اس لیے کہ اللہ تو محمد سے محبت کرتا ہے سلسلے میں ہم ہوں گے تو ہم سے بھی راضی ہو جائے گا میں بتاؤں حضرت ابراہیم نے کن کو مانگا محمد صاحب بولو نا صاحب بولو حضرت ابراہیم نے کن کو مانگا اور اللہ نے دیا کہ نہیں دیا کھڑے بولو نا اللہ نے دیا کہ نہیں دیا ساتھ میں بولو نا حضرت ابراہیم نے کن کو مانگا حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلام نے فرمایا اللہ میں بہت بڑی چیز مانگنے والا اللہ تبارک ابھی کڑی کو کڑی سے سننا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مانگو تم مانگتے جاؤ گے پرور دیتا جائے گا حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ میرے خاندان میں میرے نصب میں میرے سلسلے میں اللہ محمد کو ایک کڑی بنا دینا اے اللہ محمد کو میرے خاندان میں رکھنا تاکہ جب تو ان سے راضی ہوگا تو پورے سلسلے سے راضی ہو جائے گا اللہ تو مجھ سے بھی راضی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف طرف سے آواز آئی کہو سبحان اللہ اللہ کی طرف سے آواز آئی دے دیا تمہارے خاندان میں محمد کو لیکن اللہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے پھر بھی اللہ شان بتانا چاہتے اللہ نے کیا کہا یا ابراہیم کئی تعریف ہو محمد تم نے جو تیسرا چیز مانگی کیا مانگی ارے بولو نا کیا مانگا تو تمہیں محمد کا پتہ کیسے چلا ارے بتاؤ نا حضرت ابراہیم کے زمانے میں محمد الرسول اللہ تھے ارے بولو نا ساتھ میں بولا جگواڑ والوں تھے تو اللہ تعالیٰ کا سوال برابر ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم تم نے محمد کو مانگا ارے اللہ نے کہا تم نے مانگا ہم نے دے دیا اس سے کہ ہمارا وعدہ تھا تم مانگو کہ ہم دیں گے ہم نے محمد کو تمہارے خاندان میں تمہارے سلسلے میں تمہارے نصب میں ہم نے دے دیا لیکن ابراہیم کئی تعریف محمد آ تمہیں محمد کا پتا کیسے چلا بھائی سوال سمجھ میں آیا اس محمد تو بہت بعد میں آنے والے تمہیں ابھی محمد کا پتہ کیسے چلا حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا سب کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو کیا فرمایا حضرت ابراہیم نے فرمایا تعلم یا رب اللہ تو تو جانتا ہے میں نے بہت مرتبہ خواب دیکھا ساتھ میں بولو کیا دیکھا اچھا ایک بات بتاؤ نبیوں کا خواب یعنی میری طرف دیکھو نبیوں کا خواب اور ہمارا خواب ساتھ میں بولو نا نبیوں کا خواب اور ہمارا خواب کبھی سچا ایسا ہی ہے نا یہی بات ہے نا خواب کا بڑا عجیب معاملہ ہے صحیح ہے نا نبی کا خواب حضرت ابراہیم نے کیا فرما اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب سوال پوچھا کہ تمہیں محمد کا پتہ کیسے چلا بھائی سوال بولو اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ نہیں ارے ساتھ میں بولو سوال اپنی جگہ پر یہ کہ تمہیں محمد کا پتہ کیسے چلا تو حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلم نے جواب دیا حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے لیکن اللہ تعالیٰ شان بتانا چاہتے حضرت ابراہیم علیہ سلات وسلم بولو ساتھ نے بولو حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ میں نے کئی مرتبہ خواب دیکھا اور کئی مرتبہ خواب میں میں نے جنت کو دیکھا بولو سبحان اللہ حضرت ابراہیم جملہ سننا حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلام نے فرمایا اللہ تو یہ پوچھتا میں نے محمد کو کیسے پہچانا حضرت ابراہیم نے فرمایا میرے پیدا کرنے والے خدا میں نے خواب میں کئی مرتبہ جنت کو دیکھا ساتھ نے بولو کئی مرتبہ خواب میں اچھا، حضرت ابراہیم نے خواب میں جو جنت کو دیکھا صحیح کے غلط اسے کے نبی کا خواب حضرت ابراہیم علیہ سلاد والسلام نے فرمایا کئی مرتبہ میں نے خواب میں جنت کو دیکھا اور جنت کے دروازوں پر حضرت ابراہیم نے شروع کر دیا کہ میں نے خواب دیکھا تو مجھے کیا ملا حضرت ابراہیم فرماتے اللہ تجھے معلوم کئی مرتبہ میں نے خواب دیکھا میں نے خواب میں جنت کو دیکھا میں نے جنت کی دیواروں پر محمد کا نام دیکھا میں نے جنت کے دروازوں پر بولتے جاؤ میں نے جنت کے دروازوں پر محمد کا نام دیکھا میں نے جنت کے محلوں پر محمد کا نام دیکھا میں نے جنت کے بالا خانوں پر حضرت ابراہیم فرماتے میں نے جنت کے بالا خانوں پر محمد کا نام دیکھا میں نے جنت کی نہروں پر محمد کا نام دیکھا میں نے جنت کے گلزاروں پر محمد کا نام دیکھا میں نے جنت کے باغوں میں محمد کا نام دیکھا میں نے جنت کے گلشنوں میں محمد کا نام دیکھا میں نے جنت کے درختوں پر محمد کا نام دیکھا میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پر محمد کا نام دیکھا میں نے جنت کے پھلوں پر محمد کا نام دیکھا میں نے جنت کے پھولوں پر محمد کا نام دیکھا حضرت ابراہیم پر کے خواب میں جب کئی مرتبہ محمد دیکھا میں سمجھ گیا تو اس سے راضی ہوگا تو ہم سے بھی راضی ہوگا بات سمجھ میں آ گئی ارے بولو نا بات سمجھ میں آ گئی حضرت بولو بولو حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے کس کو مانگا نہیں پورے بلند آواز سے بولو گے تو اچھا لگے گا حضرت ابراہیم نے کس کو مانگا محمد کیوں محمد کو مانگا جب اللہ نے تو اوپن انعام دیا تھا مانگو کیا مانگتے حضرت ابراہیم دنیا مانگتے تو دنیا ملتی ملتی بادشاہت مانگتے تو بادشاہت ملتی زمین بھر کر سونا مانگتے تو سونا ملتا حضرت ابراہیم جو چاہتے وہ ملتا لیکن حضرت ابراہیم نے محمد کو مانگا ارے کوئی تو پوچھے کہ ہمارے دادا سید حضرت ابراہیم آپ نے محمد کو کیوں مانگا تو حضرت ابراہیم نے بتایا میں نے محمد کو اس لیے مانگا کہ جہاں جہاں جنت میں میری نظر پڑی میں نے کن کا نام دیکھا آپ لوگ بولو گے نہیں انشاءاللہ کیا دیکھا کن کا نام دیکھا پورا ساتھ میں کن کا نام دیکھا ساتھ میں بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام نے فرمایا جنت میں جہاں جہاں میری نظر پڑی میں نے کن کا نام دیکھا اور ہم نے تو ابھی بھی دیکھا بولو دیکھا کہ نہیں دیکھا میرا ساتھ دو کہ پورا مجمع صرف محمد کہو گے کہو گے نا محمد کہو گے حضرت ابراہیم علیہ اصلاح والسلام نے جہاں جہاں جنت میں نظر ڈالی تو کس کا نام دیکھا جنت کی نہروں پر کون ارے بولتے جاؤ جاؤ بولتے سب بولا جنت کی نہروں پر کون ہے محمد جنت کے پھلوں پر کس کا نام محمد جنت کے پھولوں پر کس کا نام محمد جنت کے باغات میں کس کا نام محمد جنت کے گلزاروں میں کس کا نام محمد جنت کے بہاروں میں کس کا نام محمد جنت کے گلشنوں میں کس کا نام محمد ہم آگے بڑھ کر گئے حضرت ابراہیم کے خواب سے آگے بڑھ کر کہے ہم نے تو عرش مح پر دیکھا عرش ملہ کے پائے پر کس کا نام پورا مجمع بولے عرش محلہ کے پائے پر کس کا نام محمد حضرت المنتا پر کس کا نام محمد ساتوں آسمانوں پر کن کا نام محمد جنت کے بالا خانوں میں کن کا نام محمد ارے نمازوں میں کن کا نام محمد اذانوں میں کن کا نام محمد اقامت میں کس کا نام محمد کلمہ طیبہ میں کس کا نام محمد انجیل میں کس کا نام محمد زبور میں کس کا نام محمد قرآن جس کا نام محمد ارے میرے دوستو اللہ نے فیصلہ کیا جہاں جہاں اللہ نے فیصلہ کیا جہاں جہاں میرا نام ہوگا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام ہوگا محمد حضرت ابراہیم کو ہر طرف کیا نظر آیا سوچو حضرت ابراہیم نے کن کو مانگا نہیں بلند آباد سے کن کو مانگا حضرت ابراہیم نے محمد کو مانگا اللہ نے بغیر مانگے وہ محمد ہم کو عطا کر دیا کتنا اللہ کا کرم ہے اللہ نے ہم کو انسان بنایا چاہتا تو کیڑا مکوڑا سور بنا دیتا لیکن اللہ نے کیڑا مکوڑا بندر سور نہیں بنایا اللہ نے انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد اللہ نے کہا مجھے تو بہت پسند ہے تجھے انسان بھی بناؤں گا مسلمان بھی بناؤں گا اللہ نے یہودی عیسائی نہیں بنایا مسلمان بنایا اور مسلمان بنانے کے بعد اللہ نے کہا ایسے نہیں چھوڑوں گا میرے آخری نبی کا تجھے امت بنا دوں گا ارے میرے پیارے دوستو اللہ نے انسان بنایا مسلمان بنایا آخری نبی کا امتی بنایا بغیر مانگے اللہ نے ہم کو محمد کا امتی بنایا حضرت ابراہیم نے جن کو اپنے انعام میں مانگا اللہ نے بغیر مانگے اسی نبی کا ہم کو امتی بنا دیا لیکن حضرت ابراہیم کا تیسرا انعام کون پھر ذرا بلند آواز سے کون ارے محمد بولو نا بلند آواز سے بولو نا یہ نام بہت پیارا ہے یہ علماء کرام بیٹھے کتاب حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ اس میں ایک عجیب روایت ہے اللہ کے رسول پاک ساتھ نے صحابہ کو فرمایا لڑکا پیدا ہو تو نام محمد رکھنا ہمارے نبی فرماتے لڑکا پیدا ہو تو نام محمد رکھنا ایک صحابی کے یہاں لڑکا ہوا ہوگا کہا اللہ کے رسول ابھی ابھی میرے گیا خبر ہے لڑکا ہوا میں نام محمد رکھوں اللہ کے رسول نے کہا رکھو تو کہا کیا ملے گا ہمارے نبی نے برما اللہ کی قسم جس گھر میں محمد نام کا ہوگا اس گھر میں قیامت تو آ سکتی لیکن کوئی قیامت تک بھوکا نہیں سو سکتا حضرت ابراہیم نے وہی محمد کو مانگا اللہ نے بغیر مانگے اسی محمد کا امتی بنایا لیکن میرے دوستو اللہ نے ہم کو محمد دیا بولو اللہ نے ہم کو محمد لیکن ہم نے قبول کرتے وہ محبت کرتے ارے یہ میرا مت دیکھو اس لیے کہ دو ہی چیزیں ہاں یا نہیں پوزیٹو نیگیٹو مثبت منفی یس نو بیچ کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے کوئی راستہ ہے بولو بیچ کا کوئی راستہ جو صاف صاف بولو بھائی نبی سے محبت کرتے ہو ارے ہاں بولو یا نہ بولو نا چوڑ والو کہو محبت کرتے ہو ارے کرتے ہو نا تو میرے ساتھ میں کہو نا میرے دوستوں ساتھ میں کہو اگر محبت کرتے ہو تو ساتھ میں کہو کلمے میں کس کا نام بلند آواز سے بولو کلمے میں کس کا نام اور جب تک محمد نام نہیں آئے گا کلمہ پورا کوئی لا الہ الا اللہ ابھی جانے لگے میں مسلمان ہو گیا کہیں تو مسلمان نہیں ہوگا جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا اس لیے کہ جہاں اللہ کا نام ہوتا ہے وہاں محمد کا نام ہوتا ہے تو ساتھ میں کہو کلمے میں کن کا نام میں نے پورے ساتھ میں کلمے میں کن کا نام محمد اذان میں کن کا نام ارے اذان دینے والا اذان دیتا اچھا اس کے بعد کہ میری اذان پوری ہو گئی تو ہم کہیں گے جا پگار بھی نہیں ملے گی ویسے بھی ہم کو موزن کو پگار دینا بہت بھاری پڑتا ہے ہے نا کو پگار دے گا ابھی ابھی ہمارے یہاں بہت عجیب معاملہ مولانا میں اپنے مدرسے میں وہاں ہمارا تو چھوٹا موٹا مدرسہ ہے چھوٹے موٹے مدرسے میں بیٹھا تھا بالکل شروع سال میں مولانا عثمان صاحب بھی بیٹھے تھے ہمارے سب ٹرسٹی حضرات بیٹھے تھے تو کہا کہ یہ سال پگار کا کیا کرے میں نے کہا مولانا کی پگار بڑھا سال ہو گیا پگار نے کا پانچ ہزار چھ ہزار کرو ٹرسٹی ٹرسٹیوں سر پہ ہاتھ رکھتا ہے ہاں ابھی ابھی کی بات مولانا قاری صاحب ایسا مت کرو یہ بگڑ جائیں گے ہاں میرا جیوا اٹھ کے ایسا زور کا تماشا مارو یہ بگڑ جائے گا یہ دارو کے اڈے پہ جائے گا اس کو چھ ہزار پگار دیں گے تو جینا کرنے جائے گا یہ کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالے گا ہاں میں نے کہا تمہارا ناشتے کا خرچہ مہینے کا سولہ ہزار اور مولوی کے پگار چھ ہزار تو بھی تیرے پیٹ میں دکھے صحیح کہ نہیں عجیب و غریب معاملہ میرے دوستو علماء کا کوئی ویلیو نہیں اور میں تو کہتا ہوں مت کرو جس کی ویلیو خدا کرتا ہوگا تمہاری ویلیو کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے یہ علماء میں نے بمبئی میں بمبئی میں نور مسجد ہے بمبئی میں ایک نور مسجد ہے وہاں میں بیٹھا تھا ایسا بالکل سامنے بیٹھا تھا حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکات تم جو پاکستان کے رہنے والے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکات تم اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے یوں سامنے کرسی پر بیٹھے تھے اور کرسی پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے ایک عجیب جملہ کہا کہا لوگو لوگو لوگو علماء کی قدر کرو یہ علماء نہ ہوتے تو ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہ ہوتا بغیر جنازے کی نماز سے دنیا سے جانا ہوتا یہ علماء ہیں جو ہمیں کلمہ سکھاتے یہ علماء ہیں جو ہمارے بچوں کو سورے ابھی آپ نے دیکھا ایک بچے نے آ کر فاتحہ پڑھی اور کتنی اچھی الگ الگ انداز میں پڑھی میں وہاں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ اللہ یہ تیرا کلام کیسا موجود کلام ہے کیسا اعجاز والا کلام ہے کہ یہ بچہ پڑھتا گیا الگ الگ انداز میں پڑھتا گیا اور ہم سنتے گئے اگر یہ علماء نہ ہوتے تو ہمارا بچہ سورے فاتحہ کیسے پڑھتا مولوی تو ہمارے یہاں ہاں؟ ایک بھائی ایک بھائی بیچارہ نماز پڑھاتا تھا میرا دوست امام ہاں، تھا امام امام میرے پاس آیا روتا روتا میں کیا ہوا بھائی امامت چھوڑ دی امامت تو مجھے بڑا میں نے کہا امامت چھوڑ دی امامت کا مسلح تو رسول کا مسلح ہے ارے بولو نا امامت کا مسلح تو رسول کا بولا امامت چھوڑ دی کہا صاحب آپ بتاؤ میں امامت کراؤ تو کیسے کراؤ میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی کہا میں زہر کی نماز پڑھا رہا تھا وہ امام صاحب بیچارہ بولتا میں گاؤں کا نام نہیں لوں گا لیکن وہ بےچارہ امام صاحب بولتا میں زہر کی نماز پڑھاتا تھا تو اس میں میں نے رکو کیا رکو میں پانچ مرتبہ میں نے پڑھا سبحان ربی اللہ دین ربی اللہ دین ربی العظیم اللہ دین العظیم سبحان اللہ دین سمی اللہ لمن سنی اللہ کہتے میں اٹھ گیا کہتے جب چار رکعت ہو گئی تو پیچھے سے متولی زور زور سے ڈانٹنے لگا کہنے لگا اے مولانا اتنا جلدی سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا اب تیری وجہ سے میری رقم چلی گئی سمجھا تو اتنا جلدی پانچ مرتبہ میں تیری وجہ سے میری رکعت چلی گئی کتنا جمانہ ہو گیا میری رکعت نہیں گئی تمہارا رکو اتنا جلدی بھائی رکعت کی فکر تھی تو دس منٹ پہلے آ کے تھا کون بیٹھا بیوی ساتھ کا کو بیٹھا تھا بھائی جب رکعت کی فکر تھی تو دس منٹ پہلے آ کے بیٹھا وہ بیچارہ میرا دوست تھا نا وہ کہتے ہے جب اصل کی نماز ہوئی نا میں رکو میں گیا میں نے پانچ مرتبہ سمان رب العظیم پڑھا پھر خیال آیا وہ آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا پیچھے تو دیکھ بھی نہیں سکتے نا تو کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا سبحان صبح سبحان صبح نیلانی سات مرتبہ آٹھ مرتبہ نو مرتبہ دس مرتبہ گیارہ مرتبہ بارہ مرتبہ تیرہ مرتبہ چودہ مرتبہ پھر کہا سمی اللہ علی من حامدہ کہتے جیسے اثر کی نماز ہوگا دوسرا متولی اٹھا او موری صاحب اتنا لمبا لمبا رکو کرتا ہے گھٹنے دکھتے گٹنے بیچارہ میرا دوست بولتا ہے جب مغرب کی نماز کے لیے رکو میں گیا تو سوچا اللہ زہر والا کہ اثر والا علماء کی پگار بڑھ جائے تو سارے متولیان سارے تشکیان اللہ جانے کائے کو پیٹ میں دکھے آپ کو نہیں بولتا بھائی جگڑ میں ایسا نہیں ہوتا لیکن ایسا ہوتا ہے میرے بولو ہوتا ہی نہیں ہوتا سر کیا بات کر رہا تھا بھائی بات تو کچھ اور ہی کر رہا تھا نا میں آپ سے سوال پوچھ رہا تھا بھائی سوال جواب دو گے بولو بھائی جواب دو گے نہیں ان شاء اللہ اگر کوئی آسان دینے والا آسان دے اشد آسان پوری نہیں ہوگی کہنا پڑے گا بولو ساتھ میں بولو کہنا پڑے گا اشد محمد رسول اللہ تو میرے پیارو میرا ساتھ دینا میرا ساتھ دینا کل میں بات میں کا نام نہیں اب میں چاہتا ہوں پورا مجمع ساتھ ساتھ میں بولے تو ہم آ جائے کل میں میں کن کا نام محبت کرتے ہو تو زور سے بولو نہیں کرتے تو یہیں پر بات ختم کر دو کرتے ہو محبت کرتے ہو کون کون نبی سے محبت کرتے ہاتھ اوپر کرے بلکہ یوں کہو جو میں کہتا ہوں کہو کہو محبت کرتے تھے کرتے قیامت تک کرتے اب ساتھ میں کہو کل میں طیبہ میں کن کا نام اذان میں کن کا نام اور اقامت میں کن کا نام ارے قرآن میں کن کا نام ارش پر کن کا نام ارے فکرت المنتہا پر کن کا نام ارے آسمانوں پر کن کا نام ارے جنت کے گلزاروں میں کن کا نام اور ہمارے جوگڑ والوں کے چہرے پر کن کا نام ٹائر پنچر ہوا جوگوار کے جوانوں کے چہرے پر کن کا نام دیکھو میں دیکھ رہا ہوں ہو کیا چکنا کتنا گال looking handsome looking smart charming charming face دیکھو دیکھو بیٹھے وہاں آپ کو دکھ رہے میرے کو ابھی چشمہ نہیں آیا میں آرام سے دیکھ رہا ہوں دور دور تک دکھتا ہے وہ چکنا چکنا کھال اور یہاں جگوار میں تو کچھ عجیب عجیب دکھ رہا ہے مولانا کیا دکھ رہا ہے معلوم میں چہرے پہ سے لگتا ہے اللہ نے مرد بنایا بولو نا ہاں ڈاؤٹ تو نہیں اللہ نے مرد بنایا یہ میں پوچھ رہا ہوں ان کو جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے مرد بنایا پھر اللہ نے ہسبینڈ بنایا شوہر پھر اللہ نے باپ بنایا یہاں دکھ رہے ماشاء اللہ دادا بنایا نانا بنایا ابھی پچاس سال کی عمر ہو گئی ساٹھ سال کی عمر ہو گئی لیکن اب تک اللہ نے محمد ہی نہیں بنایا بڈھے بڈھے کو بھی دیکھا ہو کیا پٹی بنائی ہے پتی ہو ہو چھوٹی سی پٹی بنا دے لے کہاں ہے یہ کون سی نبی سے محبت ہے بولو نا مجھے ایک بھائی نے پوچھا دیکھو بہت آسان ہے آپ لوگ کرو ایک بھائی نے مجھے پوچھا اس لیے میں تو یہ اٹھارہ سال سے یہ کام کرتا ہوں مجھے ایک بھائی نے پوچھا کہ مولانا یہ کیسا پتا چلے کون نبی سے محبت کرتا کون نہیں کرتا کیسا پتا چلے میں نے کہا بہت ایزی ہے کہا کیسا پتا چلے میں نے کہا جیب میں ہاتھ ڈال ابھی پتا چلے گا کیا کر ڈالو ڈالو نا بھائی میں کہاں ڈال رہا ہوں کہ تم لوگ گھبرا ہو جیب میں ہاتھ ڈالو جیب میں ہاتھ ڈال ابھی پتا چلے گا مسواک نکلتا ہے کہ موبائل نکلتا ہے ڈالو ڈالو جیب میں ہاتھ ڈالو کیا نکلتا ہے اگر مسواک نکلتا ہے تو یہ اس لیے مسوا کرنے والا نبی سے اور اللہ سے بات کرتا ہے اور موبائل والا کس سے ارے فل ان دا بلینکس بولو نا موبائل والا کس سے بات کرتا ہے اللہ تو آپ کے جیب میں موبائل ہے کہ مسوا کے دیکھو کوئی جیب میں ہاتھی نہیں ڈالتا مولانا اس لیے معلوم ہے ابھی ڈبلا نکلے گا اور ڈبلا بھی نکلتا پچیس ہزار کا پچیس ہزار کا ابھی ابھی ابھی کہتا نیا پیس آیا نیا پیس موبائل کا ارے کتنے جوانوں کو میں دیکھتا ہوں وہاں نے بیس ہزار کا موبائل پچیس ہزار کا موبائل ابھی پرسوں میں نے ایک آدمی کو دیکھا اتنا سا تھا ہاں اور کتنا پینتیس ہزار کا موبائل ارے میرے پیارے دوستوں پچیس ہزار کا پینتیس ہزار کا پینتالیس ہزار کا موبائل میں بولتا ہوں کہ موبائل ہے تو کچھ کام دھندا کرتا ہوگا نا ارے کچھ کام دھندا کرتا ہوگا تو موبائل کی ضرورت پڑے باقی موبائل کی کیوں ضرورت پڑے لیکن جب ہم نے سروے کیا تو معلوم ہے اس سے بڑا انگوٹھا کوئی نہیں اچھا اگر کیا ہوگا کبھی گھر سے نکلے گا نا کبھی گھر سے نکلے گا کسی کو مسواک کرنے کی عادت ہوتی ہے اب گھر سے نکلا ایک کلو میٹر آگے چلا گیا جیب میں ہاتھ ڈالا او اللہ مسواک بھول گیا مسواک بھول گیا یوں ہاتھ ڈالا ارے مسواک بھول گیا مسواک بھول گیا پھر کیا سوچے گا مانو مسواک کی بھول گیا نا بغیر مسواک کے بھی تو وضو ہو جائے گا اور نماز بھی ہو جائے گی چلو لیکن اگر کوئی گھر سے نکلا ایک کلو میٹر آگے نکل گیا جیب میں ہاتھ ڈالا موبائل بھول گیا کیا کرے کیا کرے کرے کیا واپس آئے گا موٹر سائیکل کو گھمائے گا واپس آئے گا گھر میں آ کے بیوی کو ڈانٹے گا ارے تو ذرا بھی سمجھتی نہیں ہے کم سے کم موبائل تو میرے سامنے رکھ میں ایک کلو میٹر آگے نکل گیا میرے کو واپس آنا پڑا ارے موبائل میں بھول گیا کم از کم موبائل تو سامنے رکھنا چاہیے ارے بیوی کو ڈانٹا ارے میرے دوستوں اللہ کو حاضر نازی رکھ کر بتاؤ موبائل بھول گیا تو بیوی کو ڈانٹا کبھی مسواک بھولا تو بیوی کو ڈانٹا حالانکہ اس ڈانٹنے پر خدا جنت کا دروازہ کھول دیتا یہ نبی سے محبت کا پتا چل جاتا ہے ارے بولو نا جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کے چہرے سے محبت ہوتی ہے ہوتی ہے یہ بہت عجیب معاملہ ہے بھائی جھگواڑ میں میں جھگواڑ میں کتنے سال کے بعد آیا آپ لوگ بلاتے نہیں اور اس سے یہ سب ہوتا ہے اچھا کھلاؤ پلاؤ ہاں، ویسے بھی یہ بیان کرنے والے جو ہے نا ان کے پیٹ جو ہے نا سب مرغی کے قبرستان ہیں میرے دوستو سنو نبی سے محبت کرو گے انشاءاللہ کرو گے بولو کرو گے انشاءاللہ اللہ کی قسم جو نبی سے محبت کرتا ہے اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے تو بنا دیتا کہ نہیں بنا دیتا ارے میرے دوستو آج لوگ کہتے ہیں مہنگائی بڑھ گئی مہنگائی بڑھ گئی پیسہ نہیں ہے برکت نہیں ہے ارے میرے دوستو نبی سے محبت کر لے اللہ کی قسم مہنگائی ایک طرف ہوگی اللہ تیرے دل کو آگے سے آگے بڑھاتا جائے گا بھائی بڑھائے گا کہ نہیں بڑھائے گا لیکن نبی سے کوئی محبت کرے تو صحیح ارے میرے دوستو ہمیں موبائل سے محبت ہمیں مشواس سے محبت نہیں یہ نبی سے محبت ہوئی میں علماء سے نہیں پوچھتا آپ سے ایک سوال پوچھوں کبھی کبھی ہم کو آڑی تیری محبت ہو جاتی ہے کیسا میرا منہ مونا ایسا لگتا ہے کہ آپ پوری کر سکتے ارے کبھی کبھی آڑی ٹیڑھی محبت ہو جاتی ہو جاتی نہیں ہو جاتی کیا کہے گا معلوم میں تو اس سے بہت پیار کرتا ہوں وہ بھی میرے سے بہت پیار کرتی تو پھر کو شادی کر لینا کہتے مولانا اس کا باپ ہاں نہیں بولتا کوئی تعویذ دے نا اس کے منہ میں ٹھوسو تو ہاں بولے ایک مرتبہ ہوتا کہ نہیں ہوتا بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا محبت ہو گئی لڑکے کو لڑکی سے محبت ہو گئی لڑکی کو لڑکے سے محبت ہو گئی لیکن باپ ہاں نہیں بولتا اس لیے ہمارا رشتہ نہیں ہوتا لیکن کیا گا معلوم قاری صاحب آپ کو نہیں معلوم میں اس سے بہت محبت کرتا وہ بھی میرے سے بہت محبت کرتی میں نے کہا کیسے معلوم تو کہتا مولانا مجھے معلوم ہے کتنے بجے اٹھتی ہے وہ بھی میرے کو معلوم ہے کتنے بجے سوتی ہے وہ بھی میرے کو معلوم ہے اس کو کون سا کھانا پسند ہے وہ بھی معلوم ہے اس کو کون سا پینا پسند ہے وہ بھی معلوم ہے اس کو کون سا کلر پسند ہے وہ بھی معلوم ہے اور موبائل میں میں نے اس کا نمبر سیو کیا ارے مولانا محبت ایسی ہے کہ میں نے اس کا نام نہیں لکھا میں نے اس کی جگہ جان لکھا غلط بول رہا ہوں اچھی جان ادھر موبائل میں تو دیکھو میرے دوستوں محبت تھی نا تو آپ کو اس کا بایو ڈاٹا معلوم ہو گیا حالانکہ شادی ہوگی نہیں ہوگی کوئی گارنٹی ہے ارے بولو نا شادی ہوگی نہیں ہوگی کوئی گارنٹی ہے آپ لوگ بہت آہستہ بولتے بولو نا شادی ہوگی نہیں ہوگی کوئی گارنٹی ہے اس کا باپ تو ہاں نہیں بولتا ہے اس کا خاندان الگ ہے تمہارا خاندان الگ ہے وہ اپنے آپ کو اونچا خاندان سمجھے تم نیچا خاندان والے ارے وہ کوئی بورا ہوئے تو کوئی میاں ہوئے کوئی سورتی ہوئے تو کوئی بھروچی ہوئے کوئی احمدآبادی ہوئے تو کوئی بڑوڈا والا ہوئے کوئی بہار والا ہوئے تو کوئی یو پی والا ہوئے ہمارے یہاں تو خاندان خاندان میں بٹے ہوئے ہے نا بٹے ہوئے سب معلوم نہیں کہ شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی لیکن پھر بھی پورا بایو ڈاٹا معلوم ہے کب اٹھتی ہے کب جاگتی ہے کب سوتی ہے کب بیٹھتی ہے اور کیا کھانا پسند ہے کیا پینا پسند ہے کون سا کپڑا پسند ہے کون سا کلر پسند ہے اس کا نمبر کیا ہے بھائی بولے سب معلوم ہے کہ نہیں معلوم تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا پورا بایو ڈاٹا معلوم ہوتا یہ ہم گجرات والوں کو اور خاص کر کے یہ علاقے والے کو کرکٹ بہت پسند ہے نا ہم لوگوں کو کرکٹ بہت پسند ہے تو بتاؤ کرکٹ گیارہ کھلاڑیوں کے نام معلوم ہے نا ارے بولو نا معلوم ہے نا ہاں بولو یا نہ بولو معلوم ہے نا گیارہ کھلاڑیوں کے نام معلوم ہے اور دو چار بیمار ہو گئے ان کا بھی نام معلوم ہے ارے معلوم ہے نا ارے وہ دو کامنٹری دیتے ہیں انگلش میں ان کا بھی نام معلوم ہے ارے جو دو ہندی میں دیتا اس کا بھی نام معلوم ہے ارے دو امپائر کا بھی نام معلوم ہے اور کہتا ارے مونا ہم جوگوڑ والے ہم کو تو ویسٹ انڈیز کا کرکٹر کا نام بھی معلوم ہے سری لنکا والے کا بھی نام معلوم ہے آسٹریلیا والے کا بھی نام معلوم ہے میرے دوستوں میں کہتا ہوں بھلے معلوم لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا بایو ڈاٹا معلوم ہم کو نبی سے محبت ہے ہاں یا نہ ہی بات کرنا چپ سی بات کرنا بالکل کن کن کوئی ہاتھ اوپر کرو ہاتھ ہاتھ ہاتھ اوپر ماشاء اللہ ہمارا قبول کرے اللہ قبول بولو بولو ہاتھ کے اوپر کرو بھائی محبت ہے نا تو ہم کو نبی کا بایو ڈاٹا بھی معلوم ہوگا جب کرکٹروں کا معلوم ہے نا ارے کرکٹروں کا بایو ڈاٹا معلوم ہے وہ پکچر کے ہیرو کا بایو ڈاٹا معلوم ہے ہمیں تھیٹروں کے بارے میں معلوم ہے ہمیں ٹی وی سیریل کے بارے میں معلوم ہے ارے ہم کو گاؤں میں کسی سے محبت ہوتی تو اس کی پوری ہسٹری معلوم ہے تو ہم تو پیدا ہوتے ہی محمد محمد بولے تو محمد کی ہسٹری معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے معلوم ہوگی ماشاء اللہ محبت ہے نا بولو نا ہے نا ارے بولو نا ہے نا بولو بولو ہمارے نبی کا نام بولو بولو بولو بہت اچھا لگے بولو ہمارے نبی کا نام بولو کیا نام ہے محمد ماشاء اللہ ماشاء اللہ قبول فرمایا بلند آواز سے بولو ہمارے نبی کا نام اور محمد اتنا پیارا نام کہ حضرت ابراہیم نے جس نام کو انعام میں مانگا اللہ نے بغیر مانگے وہی محمد کا ہم کو امتی بنا دیا بولو بولو ہمارے نبی کا نام ہم کو پورا بایو ڈاٹا معلوم ان کے ابا کا نام ابا ابا کا نام بولو بولو سب نے بولو میں علما سے نہیں پوچھا علما کوئی نہیں بولے آپ لوگوں سے پوچھا بولو ان کے ابا کا نام بولو اس لیے کہ ہم کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے باپ کا نام معلوم اس کے خاندان کا نام معلوم اس کا کھانا معلوم اس کا پینا معلوم اس کا اوڑھنا معلوم اس کا پہننا معلوم تو بتاؤ نا بھائی ہمارے نبی کا نام محمد تو ابا کا نام بولو بولو میرے جوگواڑ کے جوانوں بولو عبد اللہ ماشاء اللہ بہت صحیح بتایا دادا کا نام عبد المطلیف اللہ قبول فرمائے پڑھ دادا کا نام نہیں یعنی ان کے اوپر کا نام بتاؤ مطلب ہے کہ تین نام کے بعد بایو ڈاٹا ختم اور کرکٹر کے کس سے محبت ہو گئی فیصلہ کرو نا بھائی یہ تو ایک دم بالکل چوکھا امتحان ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں کوئی فکسنگ بھی نہیں ہو رہی ہے ارے فکسنگ ہو رہی ہے ایک دم بالکل سیدھا سادہ بات بھائی میں نے پہلے کا جیب میں ہاتھ ڈالو مسواک نکلے تو نبی سے محبت موبائل نکلے سو کسی اور سے محبت یہاں میں نے کہا کہ بھائی سارے کرکٹروں کا نام ہیرو کا نام ہیروئن کا نام تھیٹروں کا نام ٹی وی سیریل کا نام معلوم تو ہمارے نبی کا نام محمد آپ نے کہا والد کا نام عبداللہ دادا کا نام عبد المتلیف ان کے اوپر تو کیسا میرا منہ دیکھتے ہو ارے بولو نا بھائی ہمارے نبی کا نام محمد ابا کا نام عبداللہ دادا کا نام عبد المتلیف ان کے اوپر ارے بولو نا ان کے اوپر ہاشم ارے بولو بولو ان کے اوپر ہاشم ان کے اوپر ان کے اوپر عبد مناف پھر خسائی پھر کلاب پھر مرا پھر کاب پھر لوئی پھر غالب پھر فہر پھر مالک پھر کنانا پھر خزیمہ پھر مدرکہ پھر الیاس پھر مدر پھر ماد پھر ادنان پھر ادر اس کے بعد ہمیشہ اس اس اس کے کے کے کے بعد بعد بعد بعد ان سلامان اور چالیس پوچھ پر حضرت اسماعیل حضرت اسماعیل کے اوپر حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم کے اوپر آزر آزر کے اوپر ناہور ناہور کے اوپر سارو سارو کے اوپر بارو بارو کے اوپر فالک فالک کے اوپر آبر آبر کے اوپر شالک شالک کے اوپر حضرت کے اوپر حضرت ارفکشد ارفکشد کے اوپر حضرت صاحب حضرت صاحب کے اوپر حضرت نو حضرت نو کے اوپر مدوشلا مدوشلا کے اوپر محلائی کے اوپر اخروف اخروب کے اوپر مہلائی مہلائی کے اوپر کے کے اوپر اوپر عروج عروج حضرت شیخ اور حضرت شیخ کے اوپر حضرت آدم آنے میرے پیارو کاش کے کو نبی سے محبت ہوتی ایک بات ہے میرے دوستوں جب نبی سے محبت ہوتی ہے نا کرو گے بولو کرو گے انشاءاللہ کرو گے نا کون کون نبی سے محبت کرنے کو تیار ہے ہاتھ اوپر کرے ماشاء اللہ تو میں بتا دوں نا نبی کی محبت کی شروعات کیسے ہوتی ہے محبت کی شروعات کریں گے نا بھائی کریں گے نا محبت محبت کی شروعات چہرے سے ہوتی ہے آپ کے چہرے پہ داڑھی اچھا یہ جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے آئی نہیں ہے کہ آپ آنے نہیں دیتے ہو ایک بھائی نے کیا کیا معلوم مولانا اتنی سی داڑھی رکھی پٹی اب مجھے کہتے ہیں مولانا آپ کا بیان بہت پسند آیا دیکھو میں نے داڑھی رکھی میں بھی بہت خوش ہوا میں نے کہا ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمد للہ بہت اچھا سب کچھ کرانے والا اللہ ایک سال کے بعد میں اس کو ملا تو وہی پٹی میں نے کہا کیوں بھائی تمہارے علاقے میں بارش نہیں ہوتی وہی پڑتی تو مجھے کیا کہا معلوم کہ مولوی لوگ سمجھتے نہیں میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا بھائی مولوی لوگ کا کون سا ادب آ گیا ہم نہیں سمجھتے کہا مولانا داڑھی کا مطلب ایک نشانی ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں یہ بڑی داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں ایک نشانی بنا دیا ہو گیا ایک نشانی بنا دیا میں نے میں میں نے بھی بہت بڑا نفت مولوی نا میں کیا بولا میں کیا بولا میں نے کہا وہ جبرائیل قرآن لے کے آئے تو کہ تیرے ابا کے گھر میں تو نہیں اتر گئے تھے ایک آپ کو قانون بتاؤ بالکل سچا پکا قانون شریعت میں کسی کی مرضی نہیں چلتی چلتی بولو چلتی تو بولو ہاں چلتی چلتی شریعت میں کسی کی مرضی چلتی میں جگواڑ میں آیا اگر میں یہاں بولوں کہ چل آج رات میں یہیں ٹھہروں گا اور اس کے بعد میں کہوں بھائی مسجد میں جمع ہو جانا آج میں فجر کی نماز پڑھانے والا ہوں بتاؤ سب آئیں گے کہ نہیں آئیں گے مسجد میں آئیں گے کہ بھائی قاری صاحب آئے بہت زمانے کے بعد آئے اور فجر کی نماز پڑھائیں گے اب فجر کی نماز شروع ہونے سے پہلے میں کہوں بھائی میں جوگوار میں بہت سالوں کے بعد آیا اور آج رات بھی یہاں پہ رہا اور فجر کی نماز پڑھانے آیا تمہارا امام روزانہ تمہیں دو رکعت پڑھاتا تھا میں اتنے دور سے آیا میں فجر کی تین رکعت پڑھاؤں گا کیا کرو گے آپ لوگ پڑھو گے میرے پیچھے پڑھو گے کہیں امامت کے مسلح پہ کھڑا ہو تو پیچھے سے لات ماریں گے کہ نکل سے تو جہاں سے آیا وہیں چلا جا لیکن دو ہی رکعت ہوگی تھی میں کہوں گا ارے بھائی اتنا دور سے ایک رکعت بڑھا دیا اس میں تم کو ٹینشن کا کو آیا آپ فوراً کہو گے نماز ہے فرض ہے فرض میں آپ کی مرضی نہیں اللہ رسول کی مرضی چلتی کھڑے نماز میں میری اور آپ کی مرضی نہیں چلتی روزے میں میری اور آپ کی مرضی نہیں چلتی حج میں میری اور آپ کی مرضی نہیں چلتی تو نبی سے محبت کرنا فرض ہے وہاں بھی میری اور آپ کی مرضی کیسے چلے گی بولو چلے گی ایک بات بتاؤں لیکن اس پر فیصلہ کریں گے پھر بات ختم کریں بتاؤ آپ لوگ بولو اجازت سے بتاؤ بڑی عجیب بات ہے سنو گے بھائی سنو گے ارے بولو سنو گے نا رکھو گے کیا گھبراتا ہے ارے رکھ لے بھائی داڑھی رکھ لے ہاں داڑھی داڑھی ہاں ایک بات بتاؤ دیکھو ایمان سے جگاڑ والا برا نہیں ماننا داڑھی ہے نا آتی ہے نا ارے بھائی ہاں بولو یا نہ بولو آتی ہے نا زور سے بولو گے تو اچھا لگے آتی ہے نا ہم کیا کرتے ہیں اس کو نکالتے ارے بولو نا اچھا عورتوں کو آتی ہے ارے بھائی گھر میں ماں بہن کو دیکھا کہ نہیں دیکھا ہاں؟ وہ عورتوں کو آتی ہے مطلب اللہ کا یہ ایک دستور ہے اور اللہ کا دستور میں کوئی مسٹیک نہیں ارے بولو اللہ کے دستور میں کوئی ارے اللہ چاہتا تو عورتوں کو بھی داڑھی دیتا ہاں، لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا اور اللہ کی قسم اللہ کے نظام سے بڑھ کر کوئی نظام نہیں ہوگا ہوگا وہی ہوگا اس لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اوپن چیلنج کیا اللہ نے اوپن چیلنج کیا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے کسی کی مجال جو قیامت تک انسان کو پیدا کرے کوئی کر سکتا کوئی ہمارا اسٹیچو تو بنا سکتا ہے لیکن روح کو نہیں پھونک سکتا ارے کوئی بنا سکتا اللہ نے فرمایا کو یاد ہے میرے ساتھ میں پڑھو اللہ نے فرمایا انسان میں نے بنایا اور ایسے انتظام کے ساتھ بنایا اللہ فرماتے میری قسم میری طرح کوئی نہیں بنا سکتا بنایا کہ نہیں اللہ نے کیا فرمایا اللہ نے فرمایا اللہ نے کبادل ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی اور اللہ نے جب انسان کو بنایا آخر میں اللہ نے اوپن چیلنج کیا فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ فرماتے ہیں میری طرف کوئی نہیں بنا سکتا اس لیے اللہ نے جو بنایا صحیح بنایا کہیں غلط کیا اللہ نے آنکھ صحیح صحیح جگہ پہ ناک بولو نا گال یہ دو ہوٹ اللہ کی قسم یہ دو ہوٹ اللہ نے صحیح بنے آپ تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ گے یہ دو ہوٹ نہ ہوتے اور ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے تو گنہ کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا ارے بھائی یہ دو ہوٹ نہیں ہوتے تو ایسی بتی سی بار ہوتی کہ نہیں ہوتی خود ہی اپنے آپ کو دیکھ کے ڈرتا کہ نہیں ڈرتا اللہ کی کاریگری اتنی پیاری ہے اللہ نے فرمایا اللہ فرماتے آنکھوں کو دیکھ لے ارے اپنی زبان کو دیکھ لے اپنے دونوں ہوٹوں کو دیکھ لے اللہ فرماتے میری کاریگری کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا میری کاریگری کا کوئی مقابلہ اسی خدا نے مردوں کو آٹومیٹک داڑھی دی اور عورتوں کو زور سے بولنا عورتوں کو کس نے جو خدا آنکھ صحیح بنایا جس خدا نے کان صحیح بنایا جس خدا نے ناک صحیح بنایا جس خدا نے ہوٹ صحیح بنائے جس خدا نے ہمارے دونوں ہاتھ صحیح بنائے جس خدا نے ہمارے دونوں پاؤں صحیح بنائے اسی خدا کا دستور ہے مرد ہوگا آٹومیٹک داڑھی آئے گی عورت ہوگی تو معلوم ہوا جس کو داڑھی آوے وہ آپ لوگ ہی بول رہے ہیں جس کو داڑھی آوے وہ بولو نا جس کو داڑھی آوے وہ جس کو نہیں آوے وہ نا بھائی عورت عورت نہیں نہیں کائے کو اپنے آپ کو بدنام کرتے ہو بھائی عورت نہیں اور میں کچھ نہیں بولوں گا آپ گھبراؤ مت میں کچھ نہیں بولوں گا مولانا ایک بہت اچھی بات ہے ایک مرتبہ کیا ہوا نا ایک مرتبہ کیا ہوا کوئی بیچارہ غریب آدمی تھا غریب سریب آدمی تھا اس نے وہ نہر میں سے مچھلی پکڑا ہاں؟ اور ماشاءاللہ بڑی مچھلی ارے بولو کیسی مچھلی بڑی ہاں اچھی خاصی پاپلیٹ واپلیٹ کچھ ہوگی بڑی مچھلی جن کسی نے پکڑا اب وہ بےچارا غریب ساری بات نہیں تھا وہ سوچنے لگا کہ میں کوئی بازار میں جاؤں گا تو دو سو روپیہ کوئی دے گا لیکن کوئی جھوگوار کے سیٹ صاحب کے پاس چلے جاؤ اور سیٹ صاحب کو جا کے بولوں کہ آپ کی محبت میں پکڑا تو تو کتنا ملے گا زیادہ ملے گا تو وہ بولا گیا ایک سیٹ کے پاس گیا جا کے مچھلی رکھا سیٹ صاحب نے کہا کیا ہے کہا آپ کی محبت میں غریب آدمی وہ مچھلی لے کر آیا سیٹ صاحب نے کہا کتنے کی کہا ارے بھاؤ کیا کرتے ہو آپ کی محبت میں جال ڈالا تو مچھلی مل گئی اب شیخ صاحب بھی تو شیخ صاحب ہے نا شیخ صاحب نے جیب میں سے ایک ہزار روپے کے نوٹ نکال کے یہ اپنے دل میں خوش ہو گیا جھگواڑ والا تھا کام میرا کام ہو گیا اسے بازار میں جاتا تو دو سو روپئے نہیں ملتے یار شیٹ صاحب نے کتنا دے دیا وہ لے کے چلا وہ لے کے چلا اب لے کے چلا سیٹ صاحب تو بیٹھے سامنے مچھلی ہے ایک ہزار روپیہ دے دیا وہ تو لے کے چلا اتنے میں کون آئی سیٹھانی آخر کہ صبح صبح میں تمہارے سامنے مچھلی کون رکھے گیا ہوں کہ سر اپنا جوگوڑ کا غریب شریف آدمی وہ آیا تھا آپ نے کچھ دیا میں نے ہزار روپیہ دے دیا ہاں ہزار روپیہ ایک مچھلی کا ہزار روپیہ میں مانگتی ہوں تو میرے کو نہیں دیتے اور وہ غریب شریف آدمی اس کو ایک ہزار روپیہ دے دیا بلاؤ واپس پیسہ لو یہ تو میں چلی میرے ماں کے گھر شیر گھبرایا کہ تو بڑا ٹینشن والا معاملہ بھائی کسی غریب کو بلا کے تو کہا میں کیسے بلاؤں گا غریب کو کوئی بلاتا ہے دے دیا دے دیا نہ میں میرے ماں کے گھر چلی جاؤں گی میں کیا چلی جاؤں گی جس کا جلدی سے سودا کرو بلاؤ اس کو واپس ایک ہزار روپیہ لے لو مچھلی اس کے منہ پہ مارو کہا بیٹا غریب آدمی تو بیوی کی آئیڈیا بھی بہت خطرناک کہا اس کو بلاؤ نا اور اس کو پوچھو کہ مچھلی برابر نہیں ہے یہ مچھلی ہے کہ مچھلا ہے وہ جو بولے اس کا الٹا مانگو ارے جو بولے اس کا ہاں یہ آئیڈیا بہت اچھی کہ اس کو بلا گریب غریب آدمی آیا اس کو بلایا اسٹیج سے اپنا منہ بگاڑا اور منہ بگاڑ کر کہا رہے تو دیکھ کر چلا گیا بتاتا بھی نہیں کہ مچھلی ہے کہ مچھلا اب سیٹ سوچ لیا مچھلی بولے گا تو گا سر اٹھا میرے کو مچھلا چاہیے مچھلا بولے گا تو بولے گا اٹھا میرے کو وہ بھی جوگواڑ کا تھا بہت دیر تک شیخ صاحب کا منہ دیکھا کہا صاحب ایک بات بتاؤں یہ مچھلی بھی نہیں مچھلا بن ہجڑا ہے کیا ہے وہ عورت پیچھے سے سن رہی تھی کہا ایک ہزار اور دے دیں گے تو بنا کے چھوڑے گا میں آپ کو کچھ نہیں بولتا میں کہا کو بولو بھائی ناراض ہو جائیں گے آپ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں چلو بتاؤ ایک بات بتاؤں یہ بات تو ٹھیک ہے ہاں، آپ اس کو سمجھے نہیں سمجھے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے ہم کو مرد بنایا ہے بولو اللہ نے ہم کو نہیں معلوم نہیں ہمارے بہت سارے آپ کے جگوڑ میں مجھے معلوم نہیں میں تو جگوڑ میں ہمیں بھائی صحیح بات ہے میں نے جگوڑ کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پوچھا اور پوچھتا بھی نہیں اتنا ٹائم بھی نہیں کہ پوچھو خود بیمار بیمار رہتا ہوں ہارٹ کا مریض ہوں شوگر ہے پریشر ہے آیا پوچھو مولانا کو پوچھو میں مولانا سے بات بھی نہیں کر پایا حالانکہ بےچارے کھڑے تھے میں تو آیا آ کر اپنا کھایا نے سویا نے نماز پڑھا نے سیدھے ادھر آ گیا لیکن ایک عجیب میں گجرات کے کتنے جوانوں کو دیکھتا ہوں نا گلے میں چین بند ہے آپ نے دیکھا چین اور بٹن بھی وہ کھلے رکھے گا ہے نا چین ہوتی کہ نہیں ہوتی بولے ہوتی کہ نہیں ہوتی اور پھر کیا ہوگا مانو کیا ہوگا ہاتھ میں کڑا ہاتھ میں کڑا ہاں ہاتھ میں کڑا انگلی میں انگوٹھی ارے ہوتا ہوتا کہ نہیں ہوتا ارے بولے ہوتا کہ نہیں ہوتا ہاں اور آپ کے گال پہ بال ارے گال پہ بال نہیں اور مردوں کو حکم ہے کہ اس کی پیجامہ ٹخنوں کے اوپر ہو تو ہم نے دیکھا ہوگا سب کی پیجامہ عورتوں کی طرح بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں اس کے گلے میں چین گال پہ بال نہیں ہاتھ میں کڑا ہاں انگلی میں انگوٹھی اور اس کی پیجامہ وہ جینس جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے ٹخنوں کے میں کبھی کبھی مانا معاف کرنا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ تاجد میں اٹھ کے اللہ کو بولتا تو نہیں ہوگا اللہ مرد کا بنایا کیونکہ اس نے اس کے گلے میں چین دیکھا اس کے ہاتھ میں چوڑی دیکھا اس کے انگلی میں انگوٹھی دیکھا اس کی شلوار کو ٹکنوں کے نیچے دیکھا تو یہ بھی ایسا ہی بن گیا ارے بولو غلط تو نہیں بول رہا ہوں نا ہاں ہمارا جوان او میرا پیارا جوان کچھ تو کچھ تو ڈر اللہ کا پیدا کر او میرا پیارا جوان ایک دن مرنا ہے میرے دوست ابھی میں بیٹھا تھا ابھی یہاں ابھی میں وہاں لیتا تھا ابھی خبر میں آؤں میرے بمبئی میں ایک دوست بہت پیارے دوست اب بھی خبر ہے مغرب بعد اللہ کو پیارے ہو گئے میری خبر ہے میں نے ہمارے مولانا عثمان صاحب کو کہا میرے کو خبر ہے وہ ہمارا جو دوست تھا دو دن پہلے اسپتال میں داخل ہوا قومے میں تھا انتقال ہو گیا میں نے کہا ایک دن ہماری بھی خبر کسی کے موبائل پر جائے گی بھائی کاری علی کا انتقال ہو گیا ہوگا ہوگا مرنا ہے لیکن کیا منہ لے کر جائیں گے ہم اللہ کے سامنے ہو میرے پیاروں بولو نا کیا لے کر جائیں گے اللہ کے سامنے یہ ہماری زندگی ہے حدیث پاک میں لکھا صاف حدیث پاک میں لکھا علماء کرام بیٹھے حدیث پاک میں لکھا جس حال میں ہم کو قبر میں ڈالا جائے گا قیامت میں اسی حال میں ہم کو قبر سے نکالا جائے گا او میرے جوار کے جوانوں اگر بغیر داڑھی کے ہم مر گئے اور ہم کو قبر میں اسی حال میں ڈالا گیا کل قیامت کے میدان میں بغیر داڑھی کے ہم نکلیں گے اور نبی کے ممبر کے سامنے جائیں گے اور ہمارے نبی کہیں گے میرا امتی میں تیرا بہت انتظار کرتا تھا میرا امتی میں تیرا بہت انتظار کرتا تھا تیرے واسطے تائز میں میرے پاؤں کو میں نے لہو لوہان کر دیا ارے تیرے واسطے میں نے پیٹ پہ دو دو پتھر باندھے ارے تیرے سے میں نے میرے چہرے کو زخمی کر دیا میں انتظار کرتا تھا کب تیرا چہرہ دیکھو تو وہ چہرہ لے کر آیا جو میرا چہرہ نہیں جا تجھے دنیا میں میرا چہرہ نہیں پسند آیا آج قیامت کے میدان میں مجھے بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا کیا کریں گے میرے پیارا کیا کریں گے میرے دوستوں آج اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی قسم میرے دوستوں دنیا لاکھ کہے کہ حالات بدل گئے مہنگائی آ گئی میرے دوستوں اللہ نہیں بدلا بولو اللہ نہیں بدلا ہمارے نبی نہیں بدلے ہمارا کعبہ نہیں بدلا ہمارا قبلہ نہیں بدلا اللہ کہتے میرے بندے مہنگائی ہو جائے سستا ہی ہو جائے تجھے اس کی کیا فکر ہے روزی پہنچانے والا تو میں ہو نہ میرا بند تو جا پھر میں دیکھ تجھے کیا بناؤں گا بھائی صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستوں ایک ایک بات آپ کو بتاؤں حضرت ابو حرا بخاری شریف کی روایت ہے کون حضرت نام بولو گے تو اچھا لگے بولو کون حضرت ابو حضرت ابو ہو اور روتے روتے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رو رہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماں یوکی کا ہو کی اللہ کے رسول نے پوچھا ابو ہریرا روتے کیوں حضرت ابو نے کہا اللہ کے رسول تیسرے دن کی صبح کھانے کو کچھ نہیں ملا کون سی تیسرے دن کی صبح کھانے کو کچھ نہیں ملا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا جاؤ اللہ برکت دے گا جاؤ اللہ حضرت ابو رہے نا چیف مار کے روئے کہا اللہ کے رسول میں اپنی بات نہیں کرتا میرے تو تیسرے دن کی صبح ہے میری تو عادت ہے میں برداشت کر لوں گا لیکن اللہ کے رسول میری بری ماں بھی بہت بھوکی ہے اس کا بھی تیسرا دن ہے اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملا میری ماں بھی بہت بھوکی ہے اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب ماں کی بات آئی اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ ابو ہرینا میں دعا کروں گا حضرت ابو ہرینا کیا کرتے جانے لگے جانے لگے تو اللہ کے رسول کی نظر پڑی کہ ان کے پاس تو ٹھیلی ہے ان کے پاس ٹھیلی ہے تو اللہ کے رسول نے پھر بلایا ابو ہرینا ادھر آؤ معافی دوا دی گئی آبا ہو رہے نا ابو ہرینا ٹھیلی میں کیا ہے حضا نے کہا اللہ کے رسول نہیں پوچھو تو اچھا ہے نہیں کہا تیری کھیلی میں کچھ ہے کہا اللہ کے رسول کھجورے ہیں ہے اللہ کے رسول نے کہا جب کھجورے تو کھانا اپنی ماں کو کھلا کائے کو تیسرے دن کی صبح بھوکے کیوں ماں بھوکی ہے کھلا حضرت ابو نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول کھجورے ہیں لیکن سب سڑی ہوئی کھجورے سب بدبو والی کھجورے اللہ کے رسول جو راستے میں کھجورے پڑی ہوتی ہے وہ کھجورے میں نے جمع کیا اور اس لیے جمع کیا کہ جب میری جان جانے لگے گی یا میری ماں کی جان جانے لگے گی تو سڑی ہوئی کھجور بھی کھلا کے کسی طرح جان کو بچا لوں گا اللہ کے رسول سڑی ہوئی گری پڑی کھجورے پکی ہوئی ہے اللہ کے رسول بدبو والی کھجوریں قربان جاؤ ہمارے نبی پر کیا فرمایا ابو ریرا لاؤ لاؤ ٹھیلی کو ٹھیلی کو الٹ دو الٹ دو اگر ابو ریرا نے ٹھیلی کو الٹا ہو ساری کھجورے زمین پر گری ہمارے آقا شاسم نے کیا کیا ساری کھجوروں کو لیا ہاں ساری کھجوروں کو لیا اپنے دامن میں رکھا بھائی اپنے دامن میں رکھا کہا بورے چلو ٹھیلی کا منہ کھولو ٹھیلی کا منہ کھولو دادا بورے نے ٹھیلی کا منہ کھولا اللہ کے رسول نے ایک کھجور اٹھائی رکھیے ایک دو تین چار اس طرح اللہ کے رسول رکھتے گئے اکیس کھجوروں پر معاملہ ختم ہوا کتنی کھجوروں پر معاملہ ختم ہوا اکیس اللہ کے رسول نے کیا فرمایا بورے راستے کیا معاملہ وہی کھجور نکالی نے وہی کھجور رکھی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ابو اور اکیس کھجوریں میں نے تیری ٹھیلی میں رکھی ابو اور اندر دیکھنا نہیں آج سے ابو ہو اندر دیکھنا نہیں اندر دیکھنا نہیں کبھی کھجوروں کو گننا نہیں ہاتھ ڈالتا جانا اور کھاتا جانا اور کھلاتا جانا حضرت ابو ہو فرما سے میرے پیدا کرنے والے کی قسم ابھی تو میں ٹھیلی کو لے کر نکلا ہوں کہ میری ٹھیلی سے مشک کی خوشبو آنا شروع ہو گئی کہتے میں ٹھیلی کو لے کر نکلا میرے ٹھیلی میں مشک کی خوشبو آنے لگی اور حضرت ابو پر پیدا کرنے والے کی قسم روزانہ میں کھجور کھاتا تھا دیکھا کبھی نہیں گنا کبھی نہیں میں کھاتا تھا ارے حضرت ابو ابورا کہتے ماں کو کھلاتا تھا اور اللہ کی قسم حضرت ابو ہریرا کہتے مدینے کی بیوہ اور سے انتظار کرتی تھی کب ابو ہریرا آئے گا اور کھجورے ڈال کر چلا جائے گا حضرت ابو ہریرا کہتے مدینے کی بیوہ یتیم مسکین اور مجبور سب کو کھجور کھلاتا میں بھی کھاتا غریبوں کو کھلاتا میری ماں کو کھلاتا ابو ہریرا فرما سے تیس سال تک میں نے اس میں سے کھجورے کھائی کتنے سال تک ہمارے نبی کا زمانہ مکمل ہوا حضرت ابو بکر کا زمانہ مکمل ہوا حضرت عمر کا زمانہ مکمل ہوا حضرت عثمان جس دن شہید ہوئے بولو حضرت عثمان جس دن شہید ہوئے ابو ہریرا کہتے ہیں میں نے ٹھیلیے کونے میں رکھی حضرت عثمان شہید ہوئے کہتے ہما حامی میں تھا میں جب آیا تو وہ ٹھیلی مجھ کو نہیں ملی کہتے وہ ٹھیلی مجھ کو اس لیے بخاری شریف میں حضرت ابو ہرا کا وہ شہر ہے کہ حضرت عثمان شہید ہوئے پورے مدینے میں سب کو ایک غم تھا عثمان شہید ہو گئے مجھے دو غم تھے عثمان بھی شہید ہو گئے میرے نبی کی تھیلی بھی مجھ سے گم ہو گئی حضرت ابو فرماتے ولی ولی ہمان ہمان فقد الجرابی عثمان حضرت ابو فرماتے آج مدینے میں لوگوں کو ایک غم ہے ابو ہوا تو دو غم ایک غم حضرت عثمان کی شہادت کا اور دوسرا غم میری تھیلی گم ہو گئی میرے دوستوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ اکیس کھجورے تیس سال یہاں اکیس روپیہ ایک دن نہیں چلتا وہاں اکیس کھجورے تیس سال وہ کیا چیز تھی میرے دوستو کھجور کھجور آج بھی ہے اس زمانے میں بھی تھی تھیلی اس زمانے میں بھی تھی تھیلی آج بھی ہے لیکن میرے دوستو وہ نبی کی محبت کا کرشمہ تھا جو ناممکن کو بھی ممکن بناتا تھا ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا میرے پیارے دوستو میرے پیارے دوستو اللہ کی قسم آج اگر میں اور آپ نبی کی محبت پر آ جائے نا اللہ آج بھی ناممکن کو ممکن بنائے گا میں بنائے گا کہ نہیں بنائے گا اس لیے میں آج آپ کو ایک بات کر کے یہاں سے بات ختم کروں صرف ایک بات کافی دیر ہو گئی نا بارہ بجنے جا رہے ہیں نا ایک بات میں آپ کو بتا دوں میرے دوستوں ذرا دل کھول کر سننا یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ٹینشن اور یہ پرابلم میرے اور آپ کو بہت آ گیا بولو آیا کہ نہیں آیا بہت آیا میرے دوستوں میرے جوانوں دیکھو یہ ہمارے بہت سارے جوان ہیں نا یہ پوتے پر جو ہم بیٹھتے ہیں سوال ملتا ہے ارے ہاں بولو یا نہ بولو بیٹھتے کہ نہیں بیٹھتے مجھے نہیں معلوم جگوار کے بارے میں بیٹھتے کہ نہیں بیٹھتے لیکن میں گاؤں گاؤں میں دیکھتا ہوں ہمارا جوان اوٹے پر بیٹھا ہوتا ہے ارے اوٹے پر کون بیٹھے کائے کائے کو کو بیٹھے اور گیبت کرتی ہو گیبت علما پر توہمت لگانا اوٹے پر جمع ہو گئے علما پر افواہیں اڑانا اوٹے پر جمع ہو گئے کسی گاؤں والے کے اوپر عزت پہ حملہ کرنا اوٹے پر جمع ہو گئے ارے میرے پیارے دوستوں اللہ کی قسم کھا کر کھاؤ اللہ نے آپ کو اتنا جوان بنایا کیا ماں کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھلایا کیا ماں کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا اتنے بڑے بڑے بیٹھے جوان بیس سال کا کوئی بائیس سال کا کوئی پچیس سال کا جیب میں موبائل رکھا لیکن اتنا بے شرم اتنا بے شرم میرے دوستو آج تک ماں کو فریج میں سے ٹھنڈا پانی لے کر نہیں پلایا کرتے ایسا کرتے اچھا ہمارے جوگوڑ گاؤں میں شادی ہوگی نا شادی وہاں یہ جوان پہلے پہنچے گا جائے گا کہ نہیں جائے گا کہے گا کچھ بھی کام ہوئے نا اہم چھو ہمارا گھر اہم چھ کچھ بھی کام ہوئے نا تو میرے کو بلانا اور یہاں جب گاؤں میں شادی ہوتی ہے ہم جوانوں کو دیکھتے تو میری تو عقل حیران ہو جاتی ہے ٹی شرٹ پہنا ہوگا جینس پہنا ہوگا چکنا چکنا گال ہوگا بال کی اسٹائل کچھ عجیب ہوگی اب تو بال کی اسٹائل بھی عجیب نکلی آپ نے دیکھا کچھ بال بیٹھے تو کچھ بال کھڑے جیسے مرغی کا پر آدھا ادھر آدھا ادھر ہوتا کہ نہیں ہوتا ٹی شرٹ پہنے گا موزہ پہنے گا جوتے پہنے گا اور جہاں شادی ہوتی ہوگی نا وہاں یہ ادھر ناچے گا ادھر جائے گا ادھر آئے گا کبھی اچانک ہم گاؤں میں آتے تو ہم کو لگتا کہیں دلہا یہ تو نہیں ہے بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا اور جہاں عورتیں کھانا کھاتی ہوگی وہاں تو یہ ضرور پہنچے گا اور وہاں جا کر اس کی اسٹائل دیکھنے کا وہاں جائے گا نا تو ٹی شرٹ جینس پہنا ادھر ادھر ادھر چاول لانا چاول لانا ادھر سالن لانا ادھر سالن لانا اور پھر موبائل نکالے گا جیب میں سے کبھی بےچارا بالکل فوٹی کوڑی کوڑی کا کچھ بھی آتا نہیں ہمارے جوان کو کیا آتا ہے ارے بولو نا ہمارے جوان بیٹھے کیا آتا ہے ہمارے جوان کو کچھ بھی آتا نہیں لیکن پھر بھی دیکھے گا نا کہ دو چار عورتیں لڑکیاں بیٹھی تو جیب میں سے موبائل نکالے گا اور انگلش میں بولے گا ہاں I am too much busy I will call you later ارے بولتا کہ نہیں بولتا ایک بھائی نے میرے کو مولانا بولا کہ اچانک موبائل سے بات کرنے لگا گھنٹی تو بچی بھی نہیں تو میں نے کہا ایسا مت بول جوگوار کا ہے ڈائریکٹ جبرئی کا کانٹیکٹ ہوگا صحیح میرے جوان ہو یہ زندگی کون سی یہ آپ کی زندگی میں پوچھ رہا ہوں میرے دوستوں دیکھو دو ہی چیز ہوتی ہے جیسے میں نے کہا نا پوزیٹو نیگیٹو مثبت منفی یس نو دو ہی چیز ہوتی ہے یا تو کسی کے پاس دنیا کی ڈگری ہوگی یا کسی کے پاس دین کی ڈگری کسی کوئی ڈگری ہے ہے جو آپ کے پاس ہے ہاں؟ یا ہمارے پاس ہے یہ بولو میں تو کہتا ہوں صرف جگوان نہیں یہاں کے جوانوں کو لائن میں کھڑا کرو اور پوچھو چلو دنیا ڈگری دنیا میں کون وکیل ہے وکیل کون ہے لائر ہے بیرسٹر کون ہے ڈاکٹر کون ہے کانٹریکٹر کون ہے آرکیٹیکٹ کون ہے بتاؤ بتاؤ دنیاوی ڈگری کیا کہے گا معلوم پانچویں چوپڑی میں فیل ہوا نا اس کے بعد چھوڑ دیا ختم معلوم دنیا دنیاوی ڈگری دنیاوی ڈگری میں تو اتنا انگوٹھا چھاپ ہے کہ اس کو اگر آپ فارم دو نا ریزرویشن فارم تو اس کو ریزرویشن فارم بھرنا بھی نہیں آتا صحیح کہہ رہا ہوں گے نہیں چلو دنیا کی ڈگری نہیں اس سے کہ تو لوئر نہیں تو بیرسٹر نہیں تو ڈاکٹر نہیں تو آرکیٹیکٹ نہیں ہم نے کہا چلو دنیا کی ڈگری نہیں دین کی ڈگری بتاؤ چلو یہاں کے جوانوں کو جمع کرو پوچھو حافظ کون ہے کاری کون ہے عالم کون ہے مفتی کون ہے مجف کون ہے مزف کون ہے مفسر کون ہے محدث کون ہے مولانا پڑھتا تھا نا ایک بار مولانا مارے نا اس کے بعد پڑھنا پھر نہ دین کی ڈگری تیرے پاس نہ دنیا کی ڈگری تیرے پاس پھر بائیس ہزار کا موبائل کیوں اور دین اور دنیا کی ڈگری کے بیچ میں ایک ڈگری ہے ہے نا ایک degree M B B S master of بیٹھا بیٹ سروس یہ ہمارے جوان کو میں تو مولانا بہت حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی ان کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہے تو اللہ اللہ اللہ یہ جوانی یعنی میں نے بہت سے جوانوں کو دیکھا یوں باہر اوٹے پر بیٹھا ہوگا ایک ادھر بیٹھا ہوگا ایک ادھر بیٹھا ہوگا پہلے کچھ باتیں کریں گے اب اس کے بعد میں وہ اٹھ کے چلا گیا یہ اٹھ کے چلا گیا اور یہ بیٹھا بھائی بیٹھا زندگی کیا ہے بیٹھا ہمارا جوان بیٹھا ایک ایک کو میں نے دیکھا ہمارے گاؤں میں ایک کو دیکھا پورا دن اوٹے پر بیٹھا ایک دن میں نے سوچا کم از کم اس کا انٹرویو تو لوں میں قریب میں گیا میں نے کہا بھائی تو کیا کرتا ہے تو کیا کرتا ہے یہاں بیٹا بیٹا کیا کرتا ہے کہتا ہے آرام کیا کہا آرام میں نے کہا اچھا آرام کرتا ہے دو گھنٹہ آرام پھر کیا کرتا ہے کہا کہا آرام میں نے چلو اور دو گھنٹہ چار گھنٹے ہو گئے پھر کیا کرتا مولانا آپ سمجھتے نہیں آرام میں نے کہا چھ گھنٹے ہو گئے چھ گھنٹے ہو گئے آپ کیا کرتا آرام مجھے گسا ہے میں نے کہا آرام آرام آرام تیرے آرام میں آگ لگے آرام ختم ہوا پھر کیا کرتا گھر جا کے سو جاتا ہوں ارے بات سمجھ میں آئی نہیں اور بیٹھے بیٹھے کیا کرے گا معلوم اے تنے خبر تنے خبر اپنا فریا میں ہوتی ہوں خبر تو کہ اگر ہاں من تو خبر نہیں ہو تو چکلی میں ہو تو ہوتی ہو کہ پہلی پہلا نہیں پوئی نہیں آئی گئی تو بھائی پہلا نہیں پوئی نہیں آئی گئی تو تیرے باپ کا کیا گیا تو کا کوئی آپ جی بت کرتا بولو بھائی ایسا کر رہے کہ نہیں کر رہے آج میں ایک بات بتاؤں آپ کو برا نہیں ماننا ایک بات قرآن کی روشنی میں بتاؤں گا غلط نہیں بتاؤں گا علماء کرام بیٹھے غلط ہوئے تو مار ڈالنا لیکن میں ایک بات بتاؤں ہم اوٹے پہ بیٹھ کے لوگوں کی برائی کرتے ہیں کرتے نا پیٹ پیچھے اور پورا ٹائم صبح سے دوپہر دوپہر سے شام شام سے رات ہم اوٹے پہ بیٹھ کے گیبت کرتے گیبت یعنی کسی کی پیٹ پیچھے اب آپ لوگ خود بتانا آپ لوگ خود بتانا اگر کسی کے بھائی کسی کا بھائی مر جا بھائی ہمارا بھائی بڑا بھائی کے چھوٹا بھائی مر جائے اس کا جنازہ یہاں رکھا ہوئے اور میرے کو مورانا چھری دے دے اور چھری دے کر مولانا مجھے کیا کہیں گے دیکھو یہ آپ کا بھائی مر گیا ہے اس کے ذرا ران کا گوشت نکالو کون سا گوشت نکال چھری سے کاٹو ران کا گوشت نکالو آج رات کو پارٹی بنائیں گے گوشت اچھا ہوگا تو پارٹی بنانے میں مزہ آئے گی بتاؤ میں چھری لے کے میرے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹوں گا نہیں بولو کاٹوں گا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں کاٹ دیتا اللہ فرماتے اگر میں کاٹ دیتا میں اتنا برا نہیں ہوتا جتنا برا وہ مسلمان ہے جو بیٹھ کر لوگوں کی غیبت کرے یعنی مطلب جب جب آپ غیبت کرتے ہو نا آپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے کہ سگے بھائی کے مرے ہوئے سگے بھائی کے گوشت کو تم نے کاٹا اور کھایا بتاؤ قیامت میں کیا کیا حساب دیتا بات سمجھ میں آ رہی میری بات سمجھ میں آ رہی تو میرے دوستوں میں ایک بات کہوں گا میرے پیاروں اپنے ہاتھ کی کمائی بہت پیاری ہے میرے دوستوں خون پسینے کی کمائی یہ بیٹھے بیٹھے کا لوگوں کا کھانے کا انتظار کرتا ہے کب آئے گا کب آئے گا کب آئے گا اب وہ بھیجنے والا بھیجا زکات صدقہ فکرا سود انٹرسٹ یہ وہ اس وہ بیچارہ لکھتا بھی ہے فون میں بولتا ہے موبائل میں بولتا یہ گاؤں کے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار میں بانٹ دینا یہ بولتا آنے دے آنے دے سب سے بڑا بیوہ میں ہی ہوں کیوں میرے دوستو اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے بس میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا میں صرف ایک بات کیا کر ایک دو بات بس دو حدیث سناتا ہوں بس بس ختم کروں نا آپ لوگ بھی تھکے ہوں گے نا صرف دو باتیں بتا دوں میرے دوستوں ایک مرتبہ ایک صحابی آئے سننا ایک مرتبہ ایک صحابی آئے آئے کی نماز میں جا رہے وہ صحابی زہر کی نماز میں جا دیکھو یوں آئے وہ صحابی آئے اللہ کے رسول یہاں سے آئے ملاقات ہو گئی میں ملاقات ہو گئی نا تو اللہ کے رسول پاک صاحب نے سلام کیا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ہمارے نبی سلام کرتے تھے ہاں ہمارے نبی سلام میں پہل پہل سمجھتے ہو نا ہم لوگ ہاں، یہاں یہاں بیٹھا رہے گا کوئی مولانا چلا گیا کہہ رہا گا آپ لوگ مولوی ہاں، آپ لوگ سلام بھی نہیں کرتا ہے ہم کو نماز پڑھاتا نہیں یہ سلام بھی نہیں کرتا ارے میں کبھی کبھی کہتا ہوں نہیں کرتا سلام لیکن کو اللہ نے بوبڑا بنایا تیرے کو اللہ نے منہ دیا کہ نہیں یہ تو کر لینا ارے میں کر لینا تو تو کر لے گا ہمارے نبی فرماتے دو مسلمان آپس میں ملے اچھا وہ ہوتا ہے جو پہلے سلام کرتا خی روحما اللہ سلام دو مسلمان میں اچھا وہ ہوتا جو ارے وہ مولانا سلام نہیں کیا تو خوش ہو جا کہ میں پہلے سلام کروں گا اللہ کی نظر میں میں اچھا بن جاؤں گا بھائی کریں گے نا اب ایک صحابی آئے مدینے میں ایک صحابی وہاں سے آ رہے آپ بالکل پسینے میں شراب ہو رہے تابی آ رہے یہاں سے اللہ کے رسول ساتھ صاحب آ رہے اب دونوں کی ملاقات ہوئی ہمارے نبی رات السلام علیکم وہ صحابی نے بھی بہت اچھا وعلیکم السلام یا رسول اللہ وعلیکم السلام ہمارے نبی نہیں ہوں ہاں اس لیے سلام کے بعد کیا ہوتا ہے مسافہ ہمارے نبی نہیں ہوں تو صحابی نے یوں کر لیا یوں وہ بھی زہر کی نماز پڑھنے آ رہے یوں ہاتھ کر لیا اللہ کے رسول نے کہا اللہ کچھ صافی ہوں گی مجھ سے مسافر نہیں کرو گے ارے اللہ کے رسول نے کہا میں نے تم کو سلام کیا تم نے میرے سلام کا جواب دیا میں نے ملاقات کے لیے ہاتھ بڑھایا ارے نبی ملاقات کے لیے ہاتھ بڑھائے وہ صحابی نے ملاقات نہیں کی ہاتھ اللہ کے رسول نے کہا ارے ملاقات تو کرو نہیں اللہ کے رسول نہیں کروں گا حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر نے کہا ارے نبی ملاقات کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہاتھ بڑھاؤ ابو بکر میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا مسجد میں چلو میں ہاتھ نہیں بڑھا اللہ کے رسول نے کہا مجھ سے مسافر نہیں کرو گے کہا نہیں اللہ کے رسول نے کہا سلام کا تو جواب دیا وہ صحابی نے روتے روتے کہا میرے نبی دس مرتبہ سلام کرو بیس مرتبہ جواب دوں گا مسافر کرو نہیں اللہ کے مسافہ نہیں کرو یوں ہاتھ باندھ دیے مسافہ ہمارے نبی کھڑے ہو گئے مجھے وجہ بتا تو کیوں مسافہ نہیں کرتا اس صحابی روئے اور روتے روتے کہ اللہ کے رسول معاف کرو نا آپ دس مرتبہ سلام کرو گے بیس مرتبہ جواب دوں گا لیکن مسافہ اللہ کے رسول نے کہا نہیں بتاؤ مسافہ کیوں نہیں کرو گے اس صحابی روئے اور روتے روتے کہا اللہ کے رسول پندرہ سال سے جنگل میں لکڑے کاٹتا ہوں کتنے ہاتھ کی کمائی پندرہ سال سے جنگل میں لکڑے کاٹتا ہوں اور پھر یہ کندھے پہ لاتا ہوں اس کے بعد مدینے کے بازار میں بیچتا ہوں اور اللہ کے رسول ابھی دھوپ میں بیچتے ہوئے میں یہاں پر آیا ہوں اللہ کے رسول پورا پسینے میں ہوں اور وہ لکڑے پندرہ سال سے لکڑے جو کاٹتا ہوں نا جنگل میں اور یہاں کندھے پہ لاتا ہوں تو یہ میرا ہاتھ بہت کڑک ہو گیا بھائی سخت ہو گیا ٹھوس ہو گیا آپ نے دیکھا ہوگا نا کام کرنے والوں کا یوں کاپے چیرے پڑ جاتے کہا اللہ کے رسول میرا ہاتھ بہت سخت ہو گیا اور وہ صحابی نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول آپ کے بارے میں سنا آپ کا ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم ہے آپ کا ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم ہے اور مشک سے زیادہ خوشبو والا ہے یہ اگر میرا کڑک کڑک ہاتھ آپ کے نرم ہاتھ پر لگے گا آپ کو تکلیف ہو جائے گی اس لیے مسافر نہیں کروں گا میں بغیر مسافر کے مر تو سکتا لیکن آپ کی ملاقات نہیں کروں گا میرا ہاتھ بہت کڑک ہے اللہ کے رسول آپ کے ریشمی ہاتھوں پر لگے گا آپ کو تکلیف ہو جائے گی اللہ کے رسول میں آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا ارے میرے دوستوں قربان جاؤ ہمارے نبی آگے بڑھے انہوں نے یوں ہاتھ باندھا تھا نا ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ کو یوں کھینچا اور کھینچنے کے بعد اپنے چہرے سے لگایا ہمارے نبی ہاتھوں کو چوبنے لگے مسلسل چومتے گئے اور چومنے کے بعد کا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان جس کے ہاتھ حلال کمائی کی وجہ سے سخت ہو گئے میں نبی قسم کھا کر کہتا جہنم کا دھواں بھی اس پر حرام ہو چکا ہے میرے دوستو یہ وہ ہاتھ ہے جو حلال کمائی ہمارے ہاتھ کیا کرتے کیا کرتے میرے دوستو صرف بیٹھے رہتے کچھ بھی نہیں کرنا میرے دوستو ارادہ کرو بھائی ارادہ کرو کریں گے نہیں انشاءاللہ ہاں میرا پیارو ان ہاتھوں سے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا کام کرو میرے دوستو یہ ہمارے جوان ہے نا ماں کو گالی دیتے آرام سے گالی دیتے ابھی کچھ دن پہلے ہم نے سورت میں دیکھا عقل حیران ہو گئی وہ جوان لڑکا ماں کو بال پکڑ کے کھینچ کے باہر لا کے مار رہا ہے میرے دوستوں یہ کیا مسلمان ہے یہ کہیے یہ آپ لوگ بیٹھے ہو بتاؤ نا یہ کون سی مسلمان ہی کون سا کلمہ ہے ماں کو ہم گالی دیتے ماں کے سامنے آنکھیں نکالتے ماں کو ہم دھمکاتے ماں کو ڈراتے ارے بےچاری اتنا پوچھا بیٹا تو جاتا ہے کہاں جاتا ہے کب آئے گا کتنے بجے کھانا کھائے گا یہاں نکال کر کہتا ہاں میرے کو پوچھنے کا نہیں میں جاؤں گا آؤں گا کھاؤں گا میری مرضی اور کبھی کبھی تو کیا بولتا ہے میڈم دوستوں میں وہ میری ماں بڈھی ہو گئی نا اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو تیرے کو کتنا سمجھ میں آ گیا تیرے کو یہ سمجھ میں آیا کہ آج تک ایک روپیہ کمایا نہیں اور ماں کے اوپر دادا گیری کرتا میرے دوستو ایک حدیث سن لو فیصلہ آپ کرنا میں نے کہا نا دو تین حدیث سنا دوں فیصلہ آپ کرنا ایک حدیث سنو ایک صحابی آئے بولو کون آئے وقت تو نہیں ہو رہا آپ کا میں دس منٹ لوں گا دس منٹ لوگے نا مجھے بس بہت قیمتی دو تین باتیں کروں گا دو تین باتیں ایک صحابی آئے کیا کہا اللہ کے رسول انا آجوزا کہا اللہ کے رسول میری ماں بہت بری ہو گئی خوشی ماں بری ہو جاتی نا ہو جاتی ہے ہماری ماں جیسے جیسے ہم جوان ہوتے جائیں گے ہماری ماں ارے ہم جب بڑھا پہ گئے تو ماں کتنی بری ہوگی لیکن وہ صحابی نے آ کر کیا یا رسول اللہ اللہ کے رسول میری ماں بہت بری ہو گئی اور کیا کہا معلوم ہمارے نبی کو کان میں کہا اللہ کے رسول میری ماں بڑھی ہو گئی مجھ کو بہت گالیاں دیتی اور پھر کیا کہا روتے روتے کہا اللہ کے رسول میرے کو اکیلے میں گالی دے گئے نا تو کوئی بات نہیں میرے بچوں اور بیوی کے سامنے گالی دیتی میری ماں بہت گالی دیتی اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں کیا کہا تو صحابی نے کہا کوئی بات نہیں میں تو اجازت لینے آیا ہوں کہ اگر میری ماں گالی دے آپ مجھے اجازت دو کہ میں زور سے میری ماں کو کہوں چپ کہا ماں کو ماروں گا نہیں ماں کو ماروں گا نہیں صرف آپ اجازت دے دو اللہ کے رسول میں گھر جاؤں گا میری ماں جب بھی گالیاں دینا شروع کرے گی اور بےحدہ باتیں کرنے لگے گی میری ماں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے گی میری بیوی بچوں کے سامنے باتیں کرنے لگے گی میرے نبی اجازت دو میں میری ماں کو صرف اف یعنی یہ کہوں گا چوپ اور غصے میں کہوں گا اللہ رسول وہ شادی کہتے اللہ کے ایک بار کہوں گا نا دو چار دن تک ٹھنڈی ہو جائے گی پھر جب بولے گی پھر ایک بار بول دوں گا پھر دو چار دن تک ٹھنڈی ہو جائے گی تو اللہ کے رسول اجازت دو کہ میری ماں کو کیا کہوں بولے میری ماں کو کیا کہوں ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہمارے نبی نے کیا فرمایا اول نبی نفس محمد کا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان یاد رکھنا جس دن تو نے تیری ماں کو اف کہا اللہ موت کے وقت تجھے کلمے سے محروم کر دے گا اللہ موت کے وقت تجھے کلمے سے ماں تو صحابی نے کہا میں ایک چوپ کہوں گا اس میں کلمہ بھی گیا ارے میں نے میری ماں کو چوپ بولا چوپ اس میں کلمہ چلا گیا ہمارے نبی نے کہا بیٹھ قرآن وہی بات کہہ رہا ہے اور میرے دوستوں قرآن کی آیت آئی آج بھی ہے پندرہواں پارا تیسرا روکو سورے بنی اسرائیل بولو پندرہواں پارا تیسرا روکو سورے بنی اسرائیل اللہ نے فرمایا املائی کل کی ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تمہارے بوڑھے ماں باپ دو میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو آ جائے ماں باپ کو یعنی چپ تو میرے جوانوں میں دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک بات تو بھائی نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ بناؤں گے کون کون اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ ایک کام دوسرا کام آج سے طے کر لو ماں باپ کے سامنے ہماری آنکھ اٹھے گی زبان کھلے جی مارے مار کھاؤ بولے بولنے دو اس کے ایک ایک بول پر خدا ایک ایک جنت کا دروازہ کھولتا جائے گا میں کریں گے انشاءاللہ کتنی باتیں ہو گئی کتنی باتیں ہو گئی دو اور ایک آخری بات مجھے بولنا ہے حدیث سناؤں گا اور پھر بات بولوں گا سنا دو حدیث سنا دو سنا دو حدیث سنا دو میرے دوستو دعا کرو اللہ کبھی ایسا نہ کرے لیکن ہوا ایسا مدینے میں ہوا کیا ہوا مدینے میں مدینے میں ایک عورت آ رہی ہے ساتھ میں بولو مدینے میں ایک اور حضرت ابو ابوہرے کا دروازہ حضرت ابو ہوےا کا جھوپڑا ہے مدینے میں اس زمانے میں گھاس پھول کے جھوپڑے ہوتے تھے وہ حضرت ابو ایرہ کا دروازہ کھٹ دھار حضرت ابورا کا دروازہ حضرت ابو غریب آدمی درویش آدمی فقیر آدمی یوں کھڑے ہو گئے اور دروازہ کھولا دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے عورت اور وہ بھی پردے میں عورت حضرت ابو اور نے دیکھا عورت میرے دروازے پر کہا کہ اللہ کی بندی میری بہن کیا ہو گیا یہ میرے دروازے وہ عورت ایسا زور زور سے روئے ایسا زور سے روئے ابو اور کہ اللہ کی قسم اس کا رونا میرے سے برداشت نہیں ہوئے لیکن حضرت ابو ابورا نے کہا تو رونا بن کر اور بتا تو صحیح کہ تو میرے دروازے پر کیوں آئے وہ عورت نے بڑی مشکل سے رونا روکا اور کیا کہا معلوم اس عورت نے کیا کہا بو مسئلہ پوچھ لیا کیا پوچھ حضرت ہیں حضرت نے کہا نا نا نا میرے پاس مسئلہ نہیں پوچھنا جاؤ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول بیٹھے اللہ کے رسول کا حجرا مبارک ارے اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے کوئی ابو ہریرا سے مسئلہ پوچھے گا میں مسئلے کا جواب نہیں دوں گا وہ عورت پھر چلائی اور کہیں جواب دے دو اس لیے کہ وہاں جانے شرم آتی اسی لیے تو آپ کے پاس آئی ہوں اور سنا ہے کہ آپ کے پاس بہت علم ہے حضرت بورینا نے کہا پوچھو کیا مسئلہ وہ عورت تو رو رہی تھی روتے روتے کیا کہا معلوم کہا مجھ سے زینا ہو گیا اور کہا میں پریگنٹ ہو گئی نو مہینے کے بعد ڈلیوری ہوئی میرے یعنی بچہ ہوا بچہ ہوا تو میں نے سوچے سماج میں بچہ لے کے جاؤں گی تو لوگ کہیں گے بغیر شوہر کے بچہ کہاں سے لائے تو کہتے اب اور میں نے کیا کیا چھری لی بچے کے دو ٹکڑے کر دیے لیکن اب دو ٹکڑے کر کے کروں کیا میں تو عورت تھی کہا مدینے کا جو کچرے کا ڈبا ہوتا ہے نا وہاں جا کے میں نے بچے کو ڈال دیا اور اب میں تمہارے پاس آئی ہوں ابو اوریرا یہ پوچھنے آئے ہو کہ بتاؤ اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں حلی من سبیل اب اللہ مجھے معاف کرے بتاؤ کیسا گنا جینا ارے بولو جینا حرام کا بچہ پیٹ میں کتنے مہینے نو مہینے پریگنسی اس کے بعد ڈیلیوری اور اس کے بعد ماں ماں چھری لی بچے کے دو ٹکڑے کر دیا آپ نے حضرت ابراہیم کا واقعہ سنا یہ ماں ہے بچے کے دو ٹکڑے کر دیا پھر یہ کہ ٹکڑے کو کہاں لے کر جاؤں گی تو کہیں مدینے کے جنگل میں جا کر کچرے کے ڈبے میں ڈال کر آ گئی اور آ کر ابو ہریرا کو پوچھتی میری معافی ہوگی بس ابو ہریرا تو بےچارے درویش تھے فقیر تھے کبھی ایسا گناہ سوچا بھی نہیں تھا ہاں ابو ہریرا فلم ملا گئے غصے میں تل ملا گئے اور ابو نے کیا کہا یہاں سے نکل تیری معافی کا کوئی راستہ نہیں نکل یہاں سے نکل تیری معافی کا کوئی راستہ نہیں اور حضرت ابو نے کہا تیرے سے بڑھ کر عورت کون ہوگی جو جو زینا کراتی ہے ہے ہے حرام کا بچہ پیٹ میں اور پھر تو کیسی ماں چھری لے کر بچوں کا دو ٹکڑا کر کے کچرے کے ڈبے میں ڈال کے پھر مجھے پوچھتی اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا یا نکل جا اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا تو عورت زور سے چیلے چلائے اور کیا کہا ہاں مجھے لگتا تھا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا یہ کہہ کر چلی گئی حضرت ابو ریرا وہ عورت تو چلی گئی حضرت ابو ریرا کاپ رہے اتنے میں حضرت بلال آئے حضرت بلال آئے السلام علیکم کہاں ابو ریرا اللہ کے رسول بلا رہے اب بھی بلا رہے اب حضرت ابو تو کاپ ہی تھے کاپتے کاپتے دوڑتے دوڑتے اللہ کے رسول کے پل کے کاپ تھے اللہ کے رسول پاک جب ابو ہریرا کو دیکھا اللہ کے رسول نے پہلا سوال پوچھا وہ ہے نا اور میری امت کی عورت تیرے پاس آئی تھی تو نے کیا جواب دیا بس حضرت ابو ارینا تو کانپ رہے تھے کہا اللہ کے رسول دے دیا جواب جواب دے دیا خدا تجھے معاف نہیں کرے گا وہ سیدھا کرواتی ہے ہر کا بچہ پیٹ میں نو مہینے تک پالتی ہے اس کے بعد میں وہ ماں ہے جو بچے کے دو ٹکڑے کر کے کچرے کے ڈبے میں پھینکتی ہے اللہ کے رسول کہہ دیا ابو ہرینا نے پتوا دے دیا اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا ہمارے نبی نے کہا ابو ریرا بیٹھ جا اور ہمارے نبی روئے اور روتے روتے کہا ابو ریرا کیا اس سے بڑا گنہگار میں تجھے نہ بتاؤں کیا اس سے بڑا گنہگار حضرت ابو ریرا نے کہا اللہ کے رسول یہ عورت سے بڑھ کے کون گنہگار ہوگا ہمارے نبی نے فرمایا ابو ریرا اللہ کی قسم اس سے بڑا میری امت کا گنہگار وہ گنہگار ہے جس سے وقت ملے اور جان بوجھ کر اپنی نماز کو قضا کر دے اس عورت سے بڑھ کر وہ گنہگار جسے نماز کا وقت ملے اور جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھے اور نماز کو قضا کرے ہمارے نبی فرماتے وہ عورت کی معافی تو ہو سکتی لیکن اس کی معافی کیسے ہو میرے دوستوں اللہ نہ کرے کبھی جگواڑ میں عورت کا واقعہ ہو لیکن اگر جگواڑ میں ہوئے ہم لوگ کیا کریں گے پورے گاؤں میں شور ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ پیلی پیلی آؤ کی دو ہاں جینا جینا وہ پیگنٹ ہو گئی اس کو بچہ نکلا اس نے بچے کو قتل کر ڈالی جوگواڑ میں نہیں پورے گجرات میں گجرات میں نہیں پورے انڈیا میں ہمارا میڈیا ہمارا ٹی وی ہمارا ریڈیو چلائے گا چیخے گا ایک عورت نے ایسا کیا ارے میرے دوستوں اگر کوئی عورت ایسا کرے دنیا کا میڈیا چلاتا ہے جوگواڑ والوں یہ سوچو ہمارے لیے آسمان کا میڈیا روز کتنا چلاتا ہوگا آسمان کا میڈیا روز ہمیں کیا کہتا ہوگا یہ میرے جوان جوان بھائی بیٹھے بیان تھا احمد علی کا بیان ہے جوڑ میں بیان کرتا ہے سب آ گئے میرے دوستوں آنے سے پہلے یہ تو سوچا ہوتا کہ میں نے آج فجر پڑی کہ نہیں پڑی بولو نا یہ ہمارے جوان فجر پڑی آج فجر پڑی اور کہتا ہوں مولی صاحب تو آج جگوان آیا فجر فجر کرتا پندرہ دن ہو گئے مہینہ ہو گیا میں نے فجر نہیں پڑی کیا میرے دوستوں یہ کیا طریقہ ہے کیا طریقہ ہم اس عورت سے بھی بدتر ہے اب میرے دوستوں آخری بات تھی کوئی نماز جان بوجھ کے چھوڑے جیسے آج بہت سارے لوگوں نے فجر نہیں پڑی میں یہ نہیں کہوں گا ہاتھ اوپر کرو لیکن ہے بولو ہے نا ارے بولو نا ہے نا ارے فجر کی نماز میں ہماری مسجد کی سفید کیوں نہیں بڑھتی ایک سب نہیں ڈیڑھ سب نہیں دو سب نہیں ارے کوئی جوہر اصل مغرب عشاء میں نہیں آوے تو ہم کہیں گے باہر گیا ہوگا ہائی وے پر گیا ہوگا ارے کوئی خریدی کرنے گیا ہوگا فجر کی نماز میں کون سی خریدی ہوتی ہماری مسجد کی پہلی سب نہیں بڑھتی کیوں نہیں بڑھتی میرے دوستوں ایک ہی جواب ہے میں آپ سے پوچھوں اگر کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑے کیا حکم ہے اس کا کیا حکم ہے میں کچھ نہیں بولوں گا اور میں کسی مفتی کا بھی حوالہ نہیں دوں گا ورنہ کہے گا میں یہ مفتی کو مانتا نہیں وہ مفتی کو نہیں مانتا اس لیے میں میرا بھی حوالہ نہیں میں کوئی مفتی کا بھی حوالہ نہیں میں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دوں گا اور بتا وہ صحیح مفتی تھے کہ غلط مفتی تھے میں نے پورا مجمع بولے نا صحیح مفتی تھے کہ غلط مفتی تھے میرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا اگر کوئی جان بوجھ کر ایک نماز ساتھ میں سوچنا کوئی جان بوجھ کر بولو بولو کوئی جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑے کیا ہوگا شیخ عبد القادر جیلانی نے تین فتوے دیے وہ فتوے بتا کر آپ کی مرضی کتنے فتوے دیے سب سے پہلا فتوا دیا منترت پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علی نے فرمایا سنو سنو سنو جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑا پیرا نے پیر فرما کے نہیں کی اور مر گیا پیرا نے پیر کہتے اللہ کی قسم مجھے پتا چلے تو میں اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھا ہوں جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑا پیرا نے پیر فرما وہ مر جائے تو میں اس کے جنازے کی نماز اسی کتاب میں لکھا کسی نے کہا حضرت وہ تو مر گیا آپ تو جنازے کی نماز پڑھا دو کہا نانا اس کے اوپر خدا کا عذاب آ رہا تھا اس کا چھیٹا میرے اوپر نہ آ جائے بات سمجھے آپ لوگ سمجھے دوسرا فتوا سنو منترا کا فرماتے جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑا پیران پھر کہتے میرا بس چلے اور وہ مر جاوے اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہ ہونے دو بات سمجھ میں آ گئی آپ کو اور تیسری بار کیا فرمائی من طرح لیس سلا تھا متعمدہ نصیب پیرادی پیر کہتے جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑا میں سمجھتا ہوں موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا اس لیے کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا میرے دوستو آج میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں ہم اوٹے پر جو بیٹھتے ہیں نا تو اذان کی آواز کان میں آتی آتی ہے بولو آتی ہے اقامت کی آواز ہمارے کان میں آتی امام کے پڑھنے کی آواز ہمارے کان میں اور ہم دیکھتے ہیں میرا چاچا مسجد میں گیا میرا باپ مسجد میں گیا میرا دادا مسجد میں گیا میرا پڑوسی مسجد میں گیا لیکن یہ نہیں جاتا یہ میرا جوان اکڑے نہیں یہ نہیں سمجھے کہ میں مسجد میں نہیں جاتا یہ سمجھے کہ اللہ کی نحوست اتری ہے کہ اللہ نے آسمانوں پر فیصلہ کیا میں نماز تو کیا میرے گھر کی چیڑی چڑھنا بھی تجھ کو نصیب نہیں کروں گا میں بات سمجھ میں ہی ہے اور میرے دوستوں ہم جگوار والے تو بہت خوش نصیب ہے یہاں مدرسہ چلتا جامعہ زکریہ جامعت ہاں بنات کا مدرسہ چلتا اب بلون کا مدرسہ چلتا لڑکوں کا مدرسہ چلتا میرے دوستوں ایک زمانہ یہ تھا کوئی پیاسا ہوتا تھا نا تو کنویں کے پاس جاتا تھا کبھی کنویں کے پاس پہنچتا تھا کبھی نہیں پہنچتا تھا کبھی پہنچتا تھا تو پانی ہوتا تھا کبھی پانی نہیں ہوتا تھا لیکن میرے دوستوں اللہ کا کرم ہے آج پیاسے کو کنویں کے پاس بھاگنا نہیں اللہ نے کنویں کو لا کر یہاں پر رکھ دیا پھر بھی ہمارے جگواڑ کا بچہ پیاسا رہے تو اس سے بڑھ کر نادان کوئی نہیں ہو سکتا اس سے بڑھ کر اس کا نادان باپ کوئی نہیں ہوگا کنواں سامنے ہو آج ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے گجرات میں بہت سارے کنویں لگے اور باہر کے لوگ آ رہے ماشاء اللہ باہر کے لوگ آ رہے ہیں کوئی حافظ بن کے جا رہا کوئی کاری بن کے جا رہا کوئی عالم بن کے جا رہا کوئی مفتی بن کے جا رہا کوئی مجبد بن کے جا رہا کوئی مدرس بن کے جا رہا کوئی محدث بن کے جا رہا اور پوری دنیا میں کلمے کو بلند کرتا لیکن جس کے گاؤں میں وہ مدرسہ ہے اسی گاؤں کا بچہ آخری درجے کا انگوٹھا چھاپ ہوتا اس سے بڑھ کر نام مراد باپ کون ہوتا اس لیے میرے پیاروں آج سے میں آپ کو بہت ساری باتیں کرنی ہے لیکن سب باتیں کرنے جاؤں گا تو سوچو گے کتنا کہے گا اور مولانا کیا کیا بولے گا کیا کیا کریں گے اس لیے میں ایک ہی بات آپ سے کہوں گا آج سے میرا ہر جوان میری ماں میرے بہن اور میرے بھائی سب لوگ طے کر لیں ایک کام طے کر لیں کریں گے بولو ایک کام طے کریں گے ان ایک کام طے کر لو گے ان یہ بہت مبارک مہینہ ہے حضرت ابراہیم کا مہینہ ہے قربانی کا مہینہ ہے حج کا مہینہ ہے سب مل کر بس ایک پکا ارادہ یہ کرے کہ انشاءاللہ کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک میری نماز قضا نہیں ہوگی ان میرے دوستوں نماز پہ آ جاؤ نماز اللہ بہت اچھا ہے اللہ کتنا پیارا ہے دیکھو میں بیمار ہوں نا بیمار سب میں ڈاکٹر کے پاس گیا شوگر شوگر لکھ دیا ٹیبلٹ یہ ٹیبلیٹ کھانے کا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے کو پریشر بھی ہے فوراً قلم لیا دوسری ٹیبلیٹ لکھا پھر میں نے کہا ڈاکٹر آپ کو نہیں معلوم میرے کو ہاتھ کا پرابلم بھی ہے ہاتھ کا پرابلم بھی ہے تیسری ٹیبلٹ لکھا پھر کبھی اگر کوئی کہے ڈاکٹر صاحب میرے پاؤں ہاتھ میں بھی بہت دکھتا ہے چوتھی ٹیبلیٹ لکھا پھر کہا ڈاکٹر صاحب ایسیڈیٹی بہت ہوتی ہے پانچویں ٹیبلٹ یعنی مرض بتاتے گئے دوا بڑھاتے گئے ایک ایک بیماری بتاتے جاؤ ڈاکٹر دوا اللہ تعالیٰ کتنا قریب ہے اللہ نے کہا میرا بندہ بہت بیمار ہے میرا بندہ بہت بیمار ہے ہاں اللہ نے کہا میرا بندہ بہت بیمار ہے بہت سارے گناہ ہیں بہت سارے گناہ جھوٹ بھی بولتا ہے جیبت بھی کرتا ہے زینا بھی کرتا ہے چوری بھی کرتا ہے نماز بھی چھوڑتا ہے داڑھی بھی نہیں رکھتا ہے ٹی وی بھی دیکھتا ہے ماں باپ کی بھی نافرمانی کرتا ہے یہ جواری ہے یہ کبابی ہے یہ شرابی ہے بہت سارے گنا کو لے کر آیا ارے اللہ تعالیٰ چاہتے تو الگ الگ دوا بتاتے کہ اگر جیبت کرتا تو یہ کر چگلی کرتا ہے تو یہ کر چوری کرتا ہے تو یہ کر اگر ماں کی بات نہیں مانتا تو یہ کر اللہ نے کہا نہ میرے بندے بہت زیادہ دوا دوں گا میرا بندہ ٹینشن میں آئے گا اللہ نے کہا ساری بیماری لے کر آ ایک ہی دوا دوں گا اور سب کی شفا عطا کر دوں گا کیا کروں کیا کروں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا عقیم صلاح ان تنہا اللہ نے کہا پانچ وقت کی نماز پڑھ لے تیرا کام نماز پڑھنا ہوگا میرا کام تیرے تمام گناہوں کو چھڑانا ہوگا تو بھائی کریں گے بولو کریں گے بھائی کریں گے ان شاء اللہ بولو بولو کون کون تیار ہے نماز کے لیے کون کون تیار بھائی کل سے کل سے ان شاء اللہ جو بولو بولو ساتھ میں بولو ان شاء اللہ پورا مجمع بولو ان شاء اللہ بولو بولو ان شاء اللہ کل کی فجر سے بولو کل کی فجر سے ان شاء اللہ موت کی شام تک بولو موت کی انشاءاللہ بولو ہماری نماز قزا نہیں ہاتھ نیچے رکھو ماشاء اللہ بولو ہماری نماز قزا دیکھو آپ نے وعدہ کر لیا کر لیا وعدہ کر لیا نا ارے بولو نا پکا وعدہ کر لیا نا کب سے شروع کرو گے نہیں نے پورا مجمع بولے نا کب سے شروع کرو گے کل کی اور کب تک پڑھو گے وہ بھی بولو کب تک پڑھو گے موت کی کل کی فجر سے اور موت کی وعدہ پکا ایک بار ہاتھ اوپر کرو وعدہ پکا بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ اب ہاتھ نیچے رکھو ہم ایک اللہ سے سوال پوچھے اللہ ایک جگواڑ نماز پڑھے گا تو کیا دے گا اللہ تو کیا دے گا ہم تو پڑھیں گے اللہ آج سے ارادہ کر لیا پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے باقی نماز قضا کریں گے لیکن اللہ تو کیا دے گا اللہ نے انتیسویں پارے میں کتنے پیار سے کہا اے میرے بندے تو تو آج پڑھنے کا ارادہ کیا ہم نے چودہ سو سال پہلے دینے کا ارادہ کیا اللہ نے کہا تو نماز پڑھتا ہو جا میں جنت کے دروازے کھولتا جاؤں گا تو زمین پر نماز پڑھے گا میں آسمانوں پر جنت کے دروازے کھولوں گا اللہ نے فرمایا کبھی فی جنات مکرمون اللہ فرماتے میرے بندے تو زمین پر نماز نماز پڑھتا جا میں آسمانوں پر جنت الفردوس کے دروازے کھولتا جاؤں گا نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں میری جنت الفردوس سے بڑھ کر کوئی جنت تو بھائی سب پڑھیں گے انشاءاللہ پکا وعدہ آمین یا رب العالمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین دیکھو ماشاء اللہ آپ لوگوں نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا بھائی پڑھیں گے ان شاء اللہ میں درود شریف کا کارڈ لے کر آیا ہوں پڑھیں گے نا درود ایک بہت ہی پیارا درود لے کر آیا ہوں کس کو دیا ہے عثمان صاحب ہدایت ہدایت ہدایت بھائی بھائی بھائی جو ہے کہاں ہمارا ہدایت بھائی بھی بہت عجیب ہے پہچانتے ہو نہیں پہچانتے ہوں گے نو ساری کا ہے وہ تو اپنی بیوی کی وجہ سے یہاں پہ آتا ہے میں تو اس کو جلدی ہاتھ بھی نہیں لگاتا کیوں معلوم ٹچ کرنے سے بھی اثر ہوتا ہے کہیں میں بھی بیوی سے ڈرنے والا نہ بن جاؤں اس لیے میں تو یہ سمجھا ہدایت بھائی کو میں دیکھا نا موٹر سائیکل لے کے دوڑ رہا تھا تو میں تو سمجھا کہ یہی کہوں گا میں نے کہا ہدایت بھائی آپ کا گھر تو منہ بگاڑ کے بولتے ہیں میرا سسرال یہاں پہ تو خیر ہدایت بھائی کے پاس کارڈ ہے جو شریف اس میں ہے نا بہت پیارا درود ہے آپ پڑھو گے نا ان شاء اللہ حبیب سے جو یہ بانٹیں گے نا اس میں لکھا ہے فضیلت لکھی ہے کہ جو یہ درود پاک پڑے گا اللہ کا وعدہ ہے تجھے موت نہیں دوں گا جو یہ درود پڑے گا نا اللہ کا وعدہ ہے تجھے موت اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تجھے خواب میں تیری جنت نہیں بتا دوں گا اللہ پہلے جنت بتائے گا اس کے بعد موت کی طرف لے جائے گا تو وہ موت بھی کیسی پیاری پیاری کلمے والی ہوگی تو وہ درود پاک انشاءاللہ ہدایت بھائی تقسیم کریں گے اور ایک آخری بات یہاں جتنے علماء کرام بیٹھے بہت سے علماء کرام یہاں پر بیٹھے جو شروع میں میں نے کہا بغیر کسی تفسن و تکلف کے کہوں گا جتنے علماء کرام یہاں بیٹھے میں جانتا ہوں میرے دوستوں علم میں عمل میں پرہیزگاری میں تقوی میں مجھ سے بہت آگے ہے میں ان علماء کو کہوں گا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کرے اور یہ میرے مخاطب نہیں یہ دعا کرتے رہے اللہ ان کی دعاؤں میں برکت عطا فرمائے تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کر کرتا رہا یہ جتنا بڑا مجمع بیٹھا میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایک اعلان اور بھی کرتا ہوں کہ واپس میرا بیان ہے علی علی پور پور یہاں سے دور نہیں یہ سنیچر کو کون سی تاریخ پڑے گی انتیس تاریخ آنے والا سنیچر انتیس اکتوبر کو عشاء کے وقت کھامبیا میں علی پور کے سامنے جو خامبیا وہیں پر پروگرام ہے آپ آؤ گے نا انشاءاللہ اگر آپ آؤ تو میں کیوں بلانا چاہتا ہوں کہ جو بات ہم نے کی نا اسی کڑی کو لے کر ہم آگے چلے یعنی سیرت ابراہیم کو لے کر آگے چلے حج والی بات کو آگے لے کر چلے سیرت مصطفیٰ کو اور توحید کو کلم طیبہ کو نماز کو یہ آگے لے کر چلے تاکہ دو چیزیں ساتھ میں جڑ ہو جائے جڑ جائے گی تو پارٹ ون اور پارٹ ٹو دونوں ساتھ میں ہوگا تو زندگی کا ایک نمونہ ہمارے سامنے ہوگا تو میں آپ سب سے کہوں گا کہ خامبیا انتیس تاریخ کو پہنچے وہاں پر پھر ہم جمع ہوں گے انشاءاللہ بس دعا کرو اللہ مجھے بھی صحت عطا فرمائے فرمائے اللہ آپ کو بھی صحت عطا فرمائے جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے جو قرضے میں ڈوبے اللہ غیب سے ان کے قرضے ادا کروائے جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے اور جتنے جیسے میں نے کہا ہمارے دوست کا بھی مغرب بعد انتقال ہو گیا دعا کرو اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے ہمارے یہ گاؤں کے اندر ایک لڑکا تھا جو میرے پاس پڑھا بھی تھا کسی زمانے میں ہم ان کو قاری لیا جگواڑی کہتے تھے جگواڑی چونکہ جگواڑ کا تھا ساؤتھ افریقہ میں آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے حادثہ ہوا اور اللہ کو پیارا ہو گیا ابھی ان کے بھائی نے بتایا کہ ان کی والدہ بھی بہت بیمار ہیں ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی والدہ کو شفا کا ملا نصیب فرمائے اور بھی جتنے بیمار ہیں مرحومین اللہ کروٹ کروٹ سب کی مغفرت فرمائے بھائی اور کوئی کام تو باقی نہیں نا دعا کریں گے ان شاء اللہ سب جم کے دعا کریں انشاءاللہ سب بالکل اپنی گردن جھکا دے پیار محبت سے دعا کریں اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے جی شریف دے دیا نا ہدایت بھائی کے پاس سے اچھا ضرور شریف باقی وہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ بھائی ہمارے بھائی بیٹھے ان کے چچا کا انتقال ہوا دعا کرے اللہ مرحوم کی مفرت فرمائے میں درود شریف آپ کو پڑھاؤں گا اس کے لیے شروع میں ہم نے نہیں پڑھایا تھا اور اس کے بعد پھر دعا کریں گے انشاءاللہ اور جس دعا کے شروع میں درود آخر میں درود اللہ اس کو آسمانوں پر اٹھاتا اور ماشاء اللہ مجمع بہت پیارا ہے اور مدرسے والا علاقہ ہے اللہ اللہ کے رسول کی باتوں والا علماء کرام کا مجمع آج تو یقیناً مغفرت کی رات ہے بولو آج تو یقیناً اتنے علماء کرام بیٹھے قرآن کرام بیٹھے اللہ کے ولی بیٹھے کسی ایک کا ہاتھ اٹھے گا اللہ سب کی دعا کو قبول کرے گا لیکن پہلے درود شریف پڑھنا تو درود شریف میں اس طرح پڑھاؤں گا کہ میری زبان پر محمد پورا مجمع کہے گا صلی اللہ ہو شروع کریں والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد حميم محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد کہو صلی اللہ بلند آواز المرتبى محمد المجتبہ محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المدري محمد العددي محمد خلب محمد التهامي محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد نبي الله محمد صفي الله محمد نبي التوبة محمد نبي الرحمة محمد نبي الراحة محمد نبي الملاحم محمد البشير محمد البشير محمد المبشر محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الداعي محمد العامل محمد الناهي محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد अल्लाह तबारक वाली दरुद पाक से मोहब्बत अता फरमाए सब दुआ के लिए हाथ उठाए दरुद शीत पढ़े अल्लाह सल सईदिना मौलाना मोहम्मद वाला सईदिना मौलाना मोहम्मद वबारक ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين إليك ربي فحببنا إليك ربي فحببنا وفي نفسي لك فدلينا وفي أعين الناس فعزمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم استر استر عوراتنا عوراتنا وآمن وآمن رواتنا رواتنا إنك إنك أنت أنت أنت الله الله لا لا إله إلا الأحد الصمد كالذي لم يلد ولم ولم يولد يكن له كفوا أحد يا يا رجاء المؤمنين المؤمنين رجاءنا غياث اللہ مستین واطین یا معائن المنی آئین یا محبت اللہ ہمارے گناہ کو اللہ ہم کو معاف کر دے ہم بہت بڑے بنے گا اللہ تیرا احسان ہے پرور ہم جتنا بھی تیرا شکر ادا کریں کم ہے مولا تو بہت اچھا ہے مولا بہت پیارا ہے مولا ہم نے کتنے گناہ کیے اللہ اللہ ہم نے بہت گناہ کیے لیکن تو نے کوئی رات ہم کو بھوکا نہیں سلایا اللہ تو نے کوئی رات ہم کو پیاسا نہیں تڑپایا اے اللہ تو چاہتا تو روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے سے تڑپا سکتا اللہ تو چاہتا تو ہم کو پانی کے قطرے قطرے سے تڑپا سکتا تھا یا اللہ تو چاہتا تو ہمارے بدن کے کپڑے اتار کر ہمیں ننگا کر کے راستے پر پٹک سکتا تھا کہ اللہ تو بڑا کریم ہے مولا اللہ ہم جب رات کو چلتے ہیں نا کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے اللہ جب سورت شہر میں گاڑی داخل ہوتی ہے دائیں بائیں فٹ پاتھ پر کتنے سوئے ہوتے ہیں اللہ تو چاہتا تو ہم کو بھی فٹ پاتھ پہ سونا اللہ تو چاہتا ہم کو فٹ پاتھ پہ سکھا سکتا ہم کو کسی گندے نانے کے سامنے سنا سکتا تھا اللہ ہماری گاڑی سگنل پر رکتی ہے بہت سے بچے آتے ہیں بھیک کا پیالہ لے کر آتے ہیں کہ اللہ ہماری گاڑی کے سامنے کھڑے ہو جاتے اللہ تو چاہتا تو ہمارے بچوں کو بھی بھکاری بنا سکتا تھا اللہ تو ہمارے بچوں کے ہاتھ میں بھیک کا پیالہ پکڑا سکتا تھا اے اللہ تو بڑا کریم ہے مولا تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو وہاں ہے ستار ہے اللہ معلوم ہے تجھے کون سی چیز پسند آ گئی کہ اللہ تو نے بہت نعمتوں سے مالا مال کیا اللہ ہمیں گرمی لگی تو نے برف والا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلا دیا اللہ ہمیں ٹھنڈ لگی تو نے گرم گرم چائے پلا دی اللہ تو نے کبھی ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ میرا بندہ دس منٹ پہلے مجھے کیوں دھوکہ دیتا تھا اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے مولا ہمیں معاف کر دے اے اللہ اے اللہ آج اس بڑے مجمع میں علماء کا مجمع ہے وہ زمین ہے جہاں تیرا کلام ذکر کیا جاتا ہے تیرے نبی کے کلام کے چرچے ہوتے ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ موت آنے سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا پر اللہ ابھی ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے موبائل پر میرے دوست کے بارے میں سنا اللہ یہ میرا وہ دوست ہے کچھ دن پہلے ہم نے ان کو بس میں بٹھایا ہٹا کٹا بس میں بیٹھ گیا اللہ مگر بات ابھی خبر آئی وہ اللہ کو پیارا ہو گیا اللہ جب یہ خبر آئی ہمارے دل میں خیال آتا مولا ہماری بھی خبر آنے والی ہے کہ اللہ وہ دن کیسا بھی ہوگا مولا ہم بھی اللہ ہمارا بھی جنازہ رکھا ہوا ہوگا اے اللہ ہمارے گھر کے پاس ہمارا بھی جنازہ رکھا ہوا ہوگا اے اللہ کبھی کبھی خیال آتا ہے پرور بیگا پھیری کا اللہ کبھی کبھی خیال آتا ہے اللہ اللہ وہ گھڑی کیسی ہوگی جب ہمیں گھسل کے تختے پر لٹایا گیا ہوگا اے اللہ ہم سب کو گھسل کے تختے پر لٹایا گیا ہوگا اے اللہ ہم پر پانی بہایا جاتا ہوگا اے اللہ لوگ ہم پر پانی بہا ہے اس سے پہلے تو رحمت کا پانی بہا دینا اے اللہ وہ گھڑی کیسی ہوگی جب ہمیں کفن کا کپڑا پہنایا جاتا ہوگا اللہ سارا پیسہ رہ جائے گا ساری دنیا دھری کی دھری رہ جائے گی اللہ اللہ اللہ کفن ہمیں پہنایا جائے گا اللہ لوگ ہمیں کفن پہنا ہے اس سے پہلے رحمت کی چادر اڑا دینا اللہ مغفرت کی چادر اڑا دینا اللہ تقوی کا لباس اڑا دینا اللہ سب سے عجیب گھڑی ہوگی مولا جب ہمارا جنازہ گاؤں سے اٹھے گا ہمیں قبرستان لے کر جائیں گے اے اللہ اللہ کبھی کبھی خیال آتا مولا وہ گھڑی جب ہمیں قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں اتارا جائے گا اللہ ہمارا بیٹا بھی مٹی مارے گا ہمارا بھائی بھی مٹی مارے گا ہمارے دوست بھی مٹی ماریں گے ہمارے بڑے اور چھوٹے بھی مٹی ماریں گے اللہ منو مٹی کے نیچے ہمیں دبا دیا جائے گا اللہ اے اللہ اے اللہ سب چلے جائیں گے مولا اللہ سب سب سب چلے جائیں گے مولا جاتے جاتے قبرستان کا دروازہ بھی بند ہوگا اللہ اللہ وہ قبر کی پہلی رات کیسی رات ہوگی اے اللہ ابھی ہم کو چاروں طرف سے پردے میں بند کیا تو ہمیں اندر گرمی لگنے لگی اے اللہ ہمارے بدن میں عجیب حفظ ہونے لگا اے اللہ قبر کی اندھیری کوچری میں کیا علم ہوگا سب چلے جائیں گے مولا سب چلے جائیں گے قبر کی پہلی رات ہوگی مولا قبر کی پہلی رات ہوگی مولا تیرے پیارے نبی نے فرمایا اللہ تیری قسم اگر نبی نے نہ کہا ہوتا تو ہم کچھ بھی نہ کہتے مولا لیکن تیرے نبی نے فرمایا جب کوئی گنہ گار قبر میں جاتا ہے اللہ تیرے نبی نے فرمایا جب کوئی گنہگار قبر میں جاتا ہے سب سے پہلے اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے اللہ سب سے چہرے کو قبلے اللہ تیرے نبی نے فرمایا جب کوئی گنہگار قبر میں جاتا ہے اس کے کفن کو پھاڑ دیا جاتا ہے ننگا کر کے فرشتوں کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے اللہ تیرے نبی نے فرمایا قبر میں لوہا لایا جاتا ہے جس کو تین ہزار سال جہنم میں گرم کیا گیا اللہ وہ لوہے سے آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے اے اللہ ناک کو کاٹا جاتا ہے اللہ جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے اللہ ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے اللہ پسلی کو پسلی سے ملایا جاتا ہے اللہ قبر میں آگ لگائی جاتی ہے اللہ سانپ اور بچھو لپٹ جاتے ہیں اللہ بچا لے مولا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے مولا اللہ بہت کمزور ہے اللہ بہت کمزور ہے مولا بہت کمزور ہے مولا اللہ ہمیں سر کا درد ہوا تو ہمیں برداشت نہیں ہوا اللہ ہارٹ کا درد ہوا تو سیدھے ہسپتال میں آئی سی یو روم میں جا کے سو گیا اے اللہ جو تیرا بندہ ہارٹ کا درد برداشت نہ کر سکا اللہ جو تیرا بندہ پیٹ کا درد برداشت نہ کر سکا وہ جہنم کا لوہا کیسے برداشت کرے گا اے اللہ ہمیں معاف کر دے مولا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے اللہ بہت مبارک گری ہے مہینہ بہت مبارک ہے اللہ ہماری ماں کو معاف کر دے ہمارے ابا کو معاف کر دے اللہ ہماری ماں بہت اچھی اللہ ہماری ماں بہت ہماری ماں بہت اچھی ہمارے ابا بہت اچھے ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما تندرستی عطا فرما صحت عطا فرما اللہ ہم ماں سے دور ہو گئے ہم نے ماں کی محبت کم کر دی لیکن ماں تو اب بھی ہم سے بہت محبت کرتی ہے ابھی بھی ہمارا انتظار کرتی ہے اللہ ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما اللہ یہ بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا کسی کے ابا کا انتقال ہو گیا کون بیٹا ہوگا جس کو ماں یاد ہے کون بیٹا ہوگا جس کو مرحوم ابا یاد نہیں آتے اللہ عید کا دن آتا ہے ماں باپ کی قبر پہ چلا جاتا ہے جب واپس گھر میں آتا ہے دیوار کی طرف منہ کر کے روتا ہے اور رو کر کہتا ہے میری ماں کہاں چلی گئی میرا ابا کہاں چلا گیا اللہ وہ ماں ہستی تھی تو گھر باغ ہو جاتا تھا اے اللہ باپ کندھے پہ ہاتھ رکھتا تھا تو بہت اچھا لگتا تھا کہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ ان کی قبر میں نعمتیں لٹا دے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ اللہ جو کچھ یہاں پہ باتیں ہوئی ہے مولا اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے اور اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ میں خود گنہ گار مولا میں کسی کو کیا نمازی بنا تھا میں کسی کو کیا سمجھا تھا اللہ ہمیں تو بولنا بھی نہیں آتا ہمیں سمجھانا بھی نہیں آتا لیکن اللہ یہ تیرے بندے ہیں مولا اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں مولا ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ بنانے والا تو یہ مولا اس پورے گاؤں کو آباد بنا دے اللہ مدرسہ جو چل رہے اللہ اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے ان اساتذہ کے پڑھانے کو قبول فرما دے اللہ یہاں کے بچوں کو حافظ کامل بنا دے خالم بعمل بنا دے متقی اور پرہیزگار بنا دے دین کا دائی بنا دے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے چپے چپے میں تیرے کلمے کو زندہ کرنے والا بنا دے کہ اللہ اے اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما لے اس گاؤں کو بھی ترقی عطا فرما دے اور دین کے چرچے بلند عطا فرما دے اللہ تیرے پیارے نبی نے جو خیر مانگا وہ سب ہمیں عطا فرما دے جتنے شرور سے پناہ مانگی اسے ہم سب کی حفاظت فرما دے وسلم و تسلیم اللہ محمد سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سبحان رب رب رب العزت علی المرسلین العالمین العالمین آمین یا